باب نمبر انیس جب اعجاز بے بانگ دہل کے دفتر پہنچا تو کمرے میں چار آدمی بیٹھے تھے ان کی گفتگو کے دوران ہجان انتشار اور اختلاف کی ملی جلی کیفیت تھی جس نے فضا میں ایک بھاری تناؤ پیدا کر رکھا تھا سگریٹوں کا گھنا دھواں ماحول کی ابتری میں مزید اضافہ کر رہا تھا بدی الزما اپنی کرسی پہ بیٹھا تھا اس کی بغل والی کرسی پہ خواجہ معراج دین ایڈوکیٹ میز پہ کاغذات پھیلائے ان کے ملاحظے میں مصروف تھا بدی الزما کوہنیاں اوپر رکھے میز پہ اس طرح جھکا تھا کہ اس کے سگریٹ کا جلتا ہوا سرا وکیل صاحب کے کاغذوں سے تقریباً مس ہو رہا تھا خواجہ معراج دین ہر ایک دو منٹ کے بعد آہستہ سے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر اسے پرے ہٹا تھا مگر چند ہی لمحے بعد بدی الزما دوبارہ اسی جگہ پر آ جھکتا خواجہ معراج دین اپنا بایاں بازو لمبا کر کے میز پہ رکھے انگلیوں میں سگریٹ دبائے دائیں ہاتھ سے فائلوں کے ورق پلٹتا جا رہا تھا کبھی وہ اپنا بایاں بازو سیدھا اوپر اٹھا دیتا اور دیر تک اسے بے سہارا ہوا میں اٹھائے رکھتا جیسے کہ سگریٹ سے چھت کی جانب اشارہ کر رہا ہو یوں لگتا تھا جیسے وہ سگریٹ کو اپنے سے دور رکھنا چاہتا ہو مگر اس کو ہاتھ سے چھوڑنے پہ بھی آمادہ نہ ہو اس کے دوسری جانب شیخ سلیم کرسی پہ بیٹھا دونوں کا منہ دیکھ رہا تھا وقفے وقفے پر وہ کرتے کی جیب سے کپڑے کی تھیلی نکال کر چھالیا پھانکتا جا رہا تھا بہنوئی کے اس پرچے میں شیخ سلیم کے پیسے ہی نہیں لگے تھے بلکہ قانونی طور پر بھی وہ مقدمے میں پوری طرح ملوث ہو چکا تھا اس کا نام پرنٹر کی جگہ پر داخل کر دیا گیا تھا تفصیل اس واقعے کی یوں تھی ابتدائی نوٹس میں بدیو زماں اور اعجاز کے ساتھ اصل پرنٹر کا نام شامل تھا سید اسلم شاہ پرنٹر بدیو زما کا درینا دوست تھا وہ ایک چھوٹے سے پریس کا مالک تھا جو ایک کمرے اور روٹا پرنٹ کی واحد مشین پر مشتمل تھا اور کئی سال سے معمولی کام کی آمدنی پہ چل رہا تھا اس کو اطلاع ہوئی تو وہ حواس باختہ حالت میں بدی الزما کے پاس پہنچا بدی میں نے آج تک تجھ سے ایک پیسہ نہیں کمایا صرف خرچے پر تیرا کام چلایا صرف خرچے پر تیرا کام چلا رہا ہوں تو جرنلسٹ آدمی ہے تیرا کیا ہے پرچہ بند ہو جائے گا تو تو کہیں اور جا کر نوکری کر لے گا میرا سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا کوئی لاکھوں کا بزنس نہیں تجھے پتہ ہے صرف روٹی چلتی ہے میرے سات بچے ہیں اس میں تو میرا کوئی دخل نہیں ودیو زماں ہنس کر بولا بدی میری جان شکنجے میں آئی ہے تجھے مذاق سوجھا ہے میں تیرے نام مراد رسالے کا ایک لفظ نہیں پڑھتا کبھی خیال بھی نہیں کیا کہ تو کیا اٹرم شٹرم لکھتا رہتا ہے تیرے اوپر اعتبار کرنے کا مجھے یہ سلا ملا ہے ایک پیسہ تک معاوضے کا کبھی چارج نہیں کیا صرف کاغذ اور کاریگر کا خرچہ وصول کرتا ہوں وہ بھی وصول کہاں کرتا ہوں تین مہینے سے کریڈٹ پر کام چل رہا ہے میں قانونی چارہ جوئی میں پھنسنا نہیں چاہتا میری روزی ماری جائے گی اچھو تو خام خواہ گھبرا گیا ہے یہ کوئی قانونی وانونی نہیں بائیں ہاتھ کا کھیل ہے بس تو دیکھتا رہے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے ہمارے پاس سکہ بند ثبوت ہیں روئی ہوگی ہم الٹا ازالہ حیثیت عرفی کا کیس کریں گے مخالف کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے خرچہ بھی اٹھائے گا اور ہر جانا بھی دے گا تماشا ہوگا تماشا تو زی کی خاطر بدی و زماں نے میز پہ رکھی ہوئی فائل کو کھولا اوپن وہ چیک کر بولا اور دھپ سے فائل کو بند کر دیا اینڈ شٹ بدی بدی تو اپنے تماشے اپنے پاس ہی رکھ میری جان چھڑوا اچھو تو چھاپنے والا ہے بتا کہ جب سے رپورٹ چھپی ہے پرچے کی تعداد بڑھ نہیں گئی بڑھ گئی ہے تو پھر کیوں تو ہر وقت پیسے کا رونا روتا ہے میرا خرچہ دے معاوضہ ادا کر اور اپنا بزنس چلا تیری تعداد بڑھنے سے میرا تو الٹا نقصان ہو رہا ہے بدی الزماں ایک لہجے تک چین بجی ہو کر اسلم شاہ کو دیکھتا رہا پھر فوراً بولا ہوں overheads overheads overheads تو بھی بزنس مین ہے پتا کہ جیسے جیسے کاروبار ترقی کرتا ہے کیا اوپر کے خرچے بڑھتے نہیں جاتے تو مجھے سبق نہ پڑھا بدی مجھے سب پتہ ہے میں تجھے بتا رہا ہوں میرے گھر کے گیارہ فرد ہیں اور میں اکیلا کمانے والا تو اپنا فیشنی کاروبار چلاتا رہ مگر اس ٹنٹے سے میری خلاصی کرا اسلم شاہ اب تو میرا اور تیرا ساتھ ہے دونوں مل کر دنیا کا مقابلہ کرتے ہیں اب خلاصی مشکل ہے کوئی مشکل نہیں ایک صورت ہے وہ کیا ہے میری جگہ پر کسی اور کا نام لکھوا دے یہ کیسے ممکن ہے میں اپنی طرف سے قربانی دینے کو تیار ہوں کیسی قربانی پریس کی ملکیت میں کسی اور کا نام درج کرا دو نام تو تو آج درج کروائے گا دعویٰ پچھلی تاریخوں میں دائر ہوا ہے وہ سب میں کر لوں گا مگر پریس تو پھر بھی زد میں آئے گا پریس جائے جہنم میں میری جان تو بچ جائے گی تاریخوں کا مطالعہ مجھے ممکن دکھائی نہیں دیتا گورنمنٹ کے ریکارڈ گورنمنٹ کے ریکارڈ تبدیل کروانا بھی کوئی کام ہے اسلم شاہ نے تابی سے ہاتھ آگے نکالا اور انگلیوں پہ انگوٹھا رگڑتے ہوئے بولا سب پیسے کا کھیل ہے بھائی جان یہاں کوئی چیز غیر ممکن نہیں سب کام میرے اوپر چھوڑ دے بس تو بندہ پیدا کر میرا تو دل گلے میں پھنس گیا ہے رات دن کا خفقان لگا ہوا ہے یہ دیکھ اسلم شاہ نے جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر بدی الزما کی آنکھوں کے سامنے ہلائی جس سے شیشی میں گولیوں کے پھٹکنے کی آواز پیدا ہوئی دل کو پکڑ کے بیٹھا ہوں ان گولیوں پر دن کاٹ رہا ہوں ڈاکٹر کہتا ہے تو اس ٹینشن سے نہ نکلا تو ایک دن بیٹھا بیٹھا ڈھیر ہو جائے گا بدی تو یاد رکھ وہ بدی الزما کی ناک کے آگے انگلی ہلا کر بولا میں ڈھیر ہو گیا تو میرے بوڑھے ماں باپ اور سات چھوٹے بچے بھوکے مر جائیں گے تو یاد رکھ ساری عمر تجھے چین نہیں آئے گا اسلم شاہ رونے لگا میری بیوی وہ لرستی ہوئی آواز میں بولا مزدوری کرنے لگے گی آخر شیخ سلیم کو سوجھ بوجھ دیے بغیر کاغذ اس کے سامنے رکھ کر دستخط کروا لیے گئے اور خواجہ معراج کو بھی کچھ الٹا سیدھا بتا کر عدالت میں ملکیت کا ریکارڈ درست کرانے کی درخواست دینے کو کہا گیا خواجہ معراج دیر تک شکی نظروں سے و زما کو دیکھتا رہا بدی دال میں کالا والی کوئی بات تو نہیں میرے دل کو یہ بات پسند نہیں آ رہی دال میں کالا چھوڑ کر نیلا پیلا بھی نہیں ہے خواجہ صاحب بس شروع میں نام لکھانا بھول گئے تھے اس کی درستی کرانی ہے شیخ سلیم سینئر پارٹنر ہے شیخ سلیم سے بدی زمان نے الگ سے کہا اسی حالت پر سارا انحصار ہے فیصلہ بھی اپنے حق میں ہوگا پیسہ بھی بچے گا ورنہ سب غرق شیخ سلیم جو اس پکھیڑے میں پھنس کر پہلے ہی آدھے ہوش آواز گنوا بیٹھا تھا اب خونکوں کی طرح بیٹھا سب کا منہ دیکھتا پان کھاتا اور چھالیاں پھانکتا رہتا تھا وہ کپڑے کا سوداگر اب اس قصے کے سر پیر سے نا واقف ہو چکا تھا اسے اپنے پیسے کی فکر بھی نہ رہی تھی اب وہ کبھی کبھی صرف اتنا پوچھ لیتا کہ کیا جیل جانے کا کوئی امکان تو نہیں تھا خیر کا کلمہ بول چیمے میں مدیو زماں اسے تسلی دیتا تو خواجہ صاحب کی بات نہیں سن رہا اس معاملے کی ساری کنجیاں ہمارے ہاتھ میں ہیں جیل جائیں ہمارے دشمن اور دیکھ میری بات کو آج نوٹ کر لے کہ جیل جانے والا مقدمہ یہ ہے ہی نہیں یہ دیوالا نکلنے والا کیس ہے اور دیوالا نکلے گا ان کا کباڑا ہوگا کباڑا تو دیکھتا رہ فیکٹری سیل ہوگی بدیو زماں نے اپنی ایک ہتیلی پہ دوسرے ہاتھ کا مکہ کس کر مارا سیل بند بائیمان حاجی کے دل کی خواہش پوری ہوگی اس کی موت مدینے میں ہی آئے گی بخشش پھر بھی نہیں ہوگی تو گھبرا نہیں خواجہ صاحب کا ایک اسسٹنٹ تیری طرف سے پیش ہوگا دوسرا ملک اجاز کی جانب سے شیخ سلیم چند لمحوں تک بے سمجھ نظروں سے اسے دیکھتے رہنے کے بعد بولا ہم جیت جائیں گے ہاں ہاں ہم جیت جائیں گے ہر جانے کے بدلے فیکٹری ہمیں مل سکتی ہے فیکٹری لے کر کیا کرے گا تو کپڑے کا کاروبار کرتا ہے فیکٹری چلانا پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے خیر بہرحال یہ بات کی بات ہے تو ابھی صبر کر پہلی پیشی خواجہ معراج نے خود ہی بکتا دی دوسری پہ بھی گو اس نے کہا کہ کسی اور کے جانے کی ضرورت نہیں تھی مگر بدی الزما کے اصرار پر کہ عدالت کے ماحول کی واقفیت ابھی سے حاصل کر لینی چاہیے وہ سب کو ساتھ لے گیا معمول کی ابتدائی کاروائیاں تھیں دقت صرف شیخ سلیم کے ساتھ پیش آئی اس کو اس طرح سہارا دے کر عدالت میں لے جانا پڑا جیسے کسی سولی چڑھنے والے کو لے جایا جاتا ہے اسے اپنے منہ سے پان کی بہتی ہوئی پیک کا بھی ہوش نہیں تھا شیخ سلیم ایک لمبا چوڑا میز پوش نما رومال اپنے ساتھ رکھتا تھا جس کو وہ پسینہ پیک ناک اور دوسرے ماف فضلات کو پہنچنے کے کام میں لاتا تھا جس کو وہ پسینہ پیک ناک اور دوسرے مایا فضلات کو پہنچنے کے کام میں لاتا تھا رومال جیب میں نہ سما سکتا تھا اس لیے شیخ سلیم اسے کندھے پر رکھنے کی بجائے شلوار کے نیفے میں اڑ سے رہتا تھا جب ضرورت پڑتی تو ایک طرف سے قمیض اٹھا کر وہ لمبا سا ریشمی رومال کھینچتا اور استعمال کرنے کے بعد پھر وہیں رکھ لیتا جب پہلی دفعہ عدالت میں گیا تو منظر یہ تھا کہ بدی الزما بار بار سلیم کی قمیض کا دامن اٹھاتا رومال کھینچتا اور اس کے لبوں سے بہتی ہوئی پیک کو صاف کر کے رومال اس کے کندھے پر لٹکا دیتا جس کو سلیم عادتاً ہاتھ میں سمیٹ کر پھر نیفے میں اڑس لیتا جب پان کی تھوک دوبارہ بہنے لگتی تو بدیو زماں اس عمل کو دہراتا ایک بار بدیو زماں نے رومال نکالا تو ساتھ ہی ازاربند کا سرا اس کے ہاتھ میں آ گیا ایک بار بدیو زماں نے رومال نکالا تو ساتھ ہی ازاربند کا سرا اس کے ہاتھ میں آ گیا اس نے جلدی میں کھینچا تو ملائم کپڑے کی شلوار ڈھلک کر ٹکنوں پہ جا گری بدیوزماں اور خواجہ معراج کا جونیئر وکیل چھپٹ کر بڑھے پیشی پہ آئے ہوئے ہتکڑیاں لگے چند کسان محافظ سپاہی اور کچھ دوسرے لوگ یہ منظر دیکھ کر ہنس پڑے تینوں آدمی شلوار کے ساتھ کشمکش میں مصروف تھے کہ رومال اور ازار پن آپس میں الجھ گئے چھیمے چھیمے ہوش کر بدیو زما بولا عدالت کا معاملہ ہے لباس درست کر تیری تو مت ماری گئی ہے شیخ سلیم نے تل ملا کر پہلی بار منہ کھولا مت تیری ماری گئی ہے کہ میری تجھے کس نے کہا تھا کہ میرا نالا کھول میں تو تیری مدد ہی کر رہا ہوں میں خفا نہ ہو ناراضگی کا مقام نہیں دیکھ نہیں کہ ازمیر والوں کا وہ مینیجر جو سوٹ پوٹ پہنتا ہے اور انگریزی بولتا رہتا ہے آج شلوار قمیض پہن کر آیا ہے اور تسبیح پھیر رہا ہے بہروپیا اور تو اپنا حلیہ دیکھ ہونٹوں سے پان بہتا جا رہا ہے عدالت پر کیا اثر پڑے گا کم از کم اپنا منہ ہی بند رکھ تجھے ایک لفظ بولنے کی ضرورت نہیں سب گفتگو وکیل کریں گے عدالت پر ہم نے اچھا امپریشن پیدا کرنا ہے اور تو جو ہر وقت سگریٹ پھوتا رہتا ہے عدالت میں سگریٹ پینا منع ہے بدی اس نے بے خیالی سے کہا یہی تو میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کوئی ضرورت نہیں مجھے پتہ ہے بدی بدیعظماں بد مزاجی سے بولا چل پرے ہٹ مجھے ہاتھ نہ لگا میں تنگ آ گیا ہوں شیخ سلیم نیفے کو تھامے پر ایک کھسکتا ہوا بولا جیسے اس کو بدی الزما سے مزید خطرہ ہو جیسے تیری مرضی بدی الزما صلاح جوئی سے بولا اب آگے آگے چل آگے آگے تو چل میں کیوں چلوں یہ تیرا معاملہ ہے تو نے مجھے خام خام پھنسا لیا ہے اچھا بھائی بدی الزما نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے یہ دیکھ میرے ہاتھوں کو دیکھ مجھے معاف کر دے غلطی ہو گئی شیخ سلیم نے دھکا دے کر اپنے وکیل کو پرے ہٹایا اور شلوار اور رومال پر اپنا قبضہ حاصل کر لیا میرے قریب مت آ وہ بھی تدریج دور ہٹتا ہوا بولا نہ بھائی نہ بدیو زمانے ہاتھ جوڑے جوڑے کہا میرے واسطے تو حرام سور ہیں حرام سور شیخ سلیم آنکھیں نکال کر بولا یوں لگتا تھا جیسے شلوار گرانے سے اس کے تمام تر حواس بیدار ہو گئے تھے اور اب وہ ہر مشکل کا سامنا کرنے کو تیار تھا حوصلہ کر میں بدی الزماں نے کہا میرا مطلب ہے کہ تجھے ہاتھ لگانا میرے واسطے حرام ہے چل اب وقت ہو رہا ہے آواز پڑنے والی ہے اس پیشی کے بعد شیخ سلیم کی طبیعت ٹھہر گئی اس کے دل سے عدالت کا خوف ہی نہ اترا بلکہ اپنے وکیلوں کا جارحانہ انداز اور سفید بالوں والے جج کا نرم رویہ دیکھ کر اور یہ جان کر کہ اس کے ساتھ ذاتی طور پر کسی سوال جواب کی ضرورت نہ تھی بلکہ ساری کاروائی وکیلوں کے ہاتھ میں ہوگی اب اسے گویا پیشیاں بھگتنے کا چسکا پڑ گیا تھا اور وہ اپنے فارغ وقت میں بے خوف ہو کر پوچھتا رہتا تھا اگلی پیشی کب ہے تیسری پیشی سے دو روز پہلے بے بانگ دہل کے دفتر میں میٹنگ ہوئی تھی جس میں چار آدمی پہلے سے موجود تھے اور ان میں پانچواں اعجاز جا کر شامل ہوا تھا اس سے اگلے روز خواجہ معراج کے دفتر میں میٹنگ ہوئی خواجہ معراج کے آگے میز پر فائلیں پھیلی تھیں اور الزماں اعجاز اور شیخ سلیم میز کے گرد کرسیوں پہ بیٹھے تھے دوسری طرف خواجہ معراج کے جونیئر وکیلوں میں سے ایک بیٹھا تھا جس کے سامنے دو ایک فائلیں رکھی تھیں خواجہ معراج ایک کے بعد دوسرا ورگ الٹتے ہوئے ساتھ ساتھ بولتا جا رہا تھا وہ بات اپنے جونیئر وکیل سے ایک چوتھائی اپنے آپ سے اور آخری چوتھائی دوسرے سامعین سے کر رہا تھا ہوں ہوں ہوں جواب جواب دعویٰ ہو گیا اس نے دو تین صفحات اکٹھے پلٹ دیے ابتدائی اعتراضات کا کیا بنا بدی زمانے بے تابی سے پوچھا ہو گئے ہو گئے ابتدائی اعتراضات تنقیحات واقعات جوابات سب ہو گئے مخالف فریق کا کیس کمزور تو ضرور ہو گیا ہوگا ہوں خواجہ معراج نفی میں سر ہلا کر بولا ٹرن ڈاؤن ہو گئے ہیں زماں اچھل پڑا مجھے پہلے ہی علم تھا فریمنگ آف ایشوز بھی ہو گئے ہیں پھر اس سارے کام کا فائدہ کیا ہوا بھائی مسل کا پیٹ بھی تو بردہ ہوتا ہے بھئی مسل کا پیٹ بھی تو بردہ ہوتا ہے ازالہ حیثیت عرفی کے مقدمات میں مدعی کی مسل کا پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے خاص طور پر ایسے مدعی کا جس کے پاس سورس بھی ہیں اور ریسورس بھی اپنے ریکارڈ میل ملاقات والوں کی گوائیاں داد رسی کے لیے رونا دھونا ہمارے پاس کیا ہے گھی کھانے والے مر مرا گئے مردوں کی گوائیاں کوئی عدالت تسلیم نہیں کرتی خواجہ معراج تن سے ہنسا دو ایک لیبارٹری رپورٹیں ہیں وہ بھی شخصی گوائیاں نہیں کاغذی ہیں صرف ایک ڈاکٹر ہے وہ بھی تھڑپس ہی لگتا ہے نہیں خواجہ صاحب اعجاز نے کہا ڈاکٹر تگڑا ہے اس کا قلعہ اپنے ہاتھ میں ہے فکر نہ کریں مضبوط ہے خیر پتہ چل جائے گا ہمارا سب سے اسٹرانگ پوائنٹ بہرحال اخلاقی بالادستی ہے ان کیسوں میں سب سے بڑی اہمیت جج کی ہمدردی حاصل کرنے کی ہوتی ہے پریس کا مقصد ہی پبلک انٹرسٹ ہے یہ پوائنٹ ہمارے حق میں جاتا ہے بالکل بالکل بدی الظم بولا public interest is foremost ایک بات سے مجھے ذرا سی تشویش ہے خواجہ معراج بے خیالی کے لہجے میں بولا یوں جیسے اپنے آپ سے بات کر رہا ہو کس بات سے خواجہ صاحب سینئر سول جج نے مقدمہ کسی لور جج کے حوالے کرنے کی بجائے اپنے پاس ہی رکھ لیا ہے ابھی تک تو تارٹ صاحب اپنے ہمدرد ہی لگتے ہیں بدی صاحب اس میں ایک پوائنٹ ہے کیا پوائنٹ ہے چودھری محمد حسین تارٹ ریٹائرڈ ہونے والے ہیں تو پھر اس بارے میں میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا انفارمیشن اکٹھی کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ میرا اندازہ غلط ہو اس وقت تو میرا سارا دھیان اگلی پیشی پر ہے ٹائم بار جورسڈکشن ڈکشن کا پوائنٹ کہ مدعی اپنے کولو فیل سے دعویٰ دائر کرنے سے مانے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سب گئے ہیں مگر میں فکر مند نہیں ہوں بس آپ لوگ حوصلہ رکھیں شہر کے مشہور دیوانی وکیل میاں انتظار حسین جن کی معاونت کے لیے جونیئر وکیلوں کی ایک ٹیم موجود تھی مدعی کے بیان کرانے کے لیے کھڑے ہوئے انہوں نے تین با حیثیت افراد کے قوائف پیش کرنے کے بعد ان کی گواہی درج کرائی جس میں تینوں نے اس بات کی تائید اور تصدیق کی کہ وہ مدعی کو عرصہ متعدد برس سے ذاتی طور پہ جانتے تھے اور کہ مدعی ان کی دانست میں ایک ایماندار سوم و سلاد کا پابند تہجد گزار اور سال مسلمان تھا اور ان کی رائے میں وہ جانتے بوجھتے ہوئے کسی بے ایمانی کا مرتکب نہ ہو سکتا تھا خواجہ معراج نے اپنی جرا میں باری باری ان سے دریافت کیا کہ کیا یہ سچ نہ تھا کہ پہلا گواہ ازمیر گھی انڈسٹریز کے مالک حاجی کریم بخش کا سالہ دوسرا ان کا چچا زاد بھائی اور تیسرا حاجی ذوالفقار شہر میں ازمیر مارکا گھی کا سب سے بڑا ایجنسی ہولڈر تھا تینوں سے تصدیق حاصل کر لینے کے بعد خواجہ معراج نے تمانیت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ وہ مزید کوئی سوال پوچھنا نہیں چاہتا اگلا گواہ فیکٹری کا پروڈکشن انجینئر معین الدین شاہ تھا جس نے پچھلی دو سہمائیوں کی پیداواری رپورٹ پیش کی کیا یہ رپورٹیں معمول کے مطابق ہیں انتظار حسین نے گواہ سے سوال کیا جی نہیں دوسری سماہی کی پیداوار میں لگ بھگ سو ٹن کی کمی واقع ہوئی ہے کیا اس کی وجہ خام مال کی کمیابی یا مشین کی خرابی ہے جی بالکل نہیں اس کی واحد وجہ گرتی ہوئی سیلز ہیں جس کے باعث انتظامیہ کو مجبوراً پیداوار میں کٹوتی کرنی پڑی کیا یہ درست ہے میاں انتظار حسین نے پوچھا کہ اس صورت حال سے انڈسٹری کو شہرت کی بدنامی ہی حاصل نہیں ہوئی بلکہ بزنس کو لاکھوں کا خسارہ بھی ہوا ہے خواجہ معراج اچھل کر کھڑا ہو گیا یہ لیڈنگ کوسچن ہے جناب علی جج نے نکتہ اعتراض تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے گواہ کو بیان جاری رکھنے کا اشارہ کیا جی یہ درست ہے پروڈکشن انجینئر نے کہا کہ اس رپورٹ سے ہماری کمپنی کی شہرت اور بزنس دونوں کو انتہائی نقصان پہنچا ہے جھوٹ بدیو زما پکار اٹھا جج تارڑ نے سر موڑ کر خشمگی نگاہوں سے بدیو زماں کو دیکھا مگر منہ سے کچھ نہ کہا خواجہ معراج غصے سے منہ میں بڑ بڑاتا ہوا بدیو زما کو گھورنے لگا اور جو کولیٹرول نقصانات دوسرے لوگوں کو پہنچے ہیں میاں انتظار حسین نے سوالیہ انداز میں معین الدین شاہ سے پوچھا جی ہاں مالی اور معاشرتی خسارے کے علاوہ جو متفرق لوگوں کو نقصانات پہنچے ہیں ان کا اندازہ بے حد و حساب ہے خواجہ معراج اور دفاعی فریق کے سب افراد اچانک کرسیوں پر آگے جھک کر سننے لگے مثال کے طور پر معین الدین شاہ نے بیان جاری رکھا پیداوار میں مجبوراً کٹوتی کرنے کی وجہ سے متعدد دہاڑی دار محنت کش اور عارضی نوکری والے کاریگروں کو ملازمت سے فارغ کر دینا پڑا اور بدی الزماں نے گال پھلا کر سانس کو یکدم خارج کیا تو اس کے ہونٹوں سے پھا کی اونچی استضائیہ آواز پیدا ہوئی جج تارڈ نے غصے سے اس کی جانب دیکھا خواجہ میں پھر اچھل کر اٹھا جنابے والا یہ غیر متعلق سوال ہے اس بار جج نکتہ اعتراض کو تسلیم کرتے ہوئے وکیل استغاثہ سے مخاطب ہوا یہ لوگ جن کا ذکر گواہ نے کیا ہے اس مقدمے میں فریق نہیں ہیں آپ ایشوز کے فریم میں رہیں اور مقدمے کو مزید توسیع دینے سے اجتناب کریں خواجہ معراج نے فخریہ انداز میں مسکراتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی جانب دیکھا عدالت میں باتوں کی بن بناہٹ ابری جج تارڑ نے اپنا چوبی ہتھوڑا میز پر مارا اور سختی سے خواجہ معراج کو مخاطب کیا اور میں دفاعی پارٹی کو متنبع کرتا ہوں کہ اگر ان کے کسی فرد کی جانب سے عدالت کے ضابطے کے خلاف مزید کارروائی ہوئی تو میں اس کے خلاف ایکشن لوں گا سامعین کی بن بناہٹ ایک بار دب کر دوبارہ ابھر آئی جس کے دوران جج نے میز کھٹکھٹا کر لوگوں کو خاموش کرایا کچھ دیر کے بعد گواہ معین الدین شاہ کو جرا کے واسطے خواجہ معراج کے حوالے کر دیا گیا شاہ صاحب خواجہ معراج نے کہنا شروع کیا آپ کا عہدہ پروڈکشن انجینئر کا ہے آپ پیداوار کے اعداد و شمار بیان کر سکتے ہیں مگر نفع یا نقصان کا تخمینہ تو آمدنی اور خرچے کے بیلنس شیٹ سے ہی لگایا جا سکتا ہے نا جی ہاں اور بیلنس اکاؤنٹنٹ تیار کرتا ہے غلط یا درست درست ہے پھر آپ نفع یا نقصان کی بات کیسے کر سکتے ہیں جی میں اکاؤنٹ آفیسر بھی ہوں معین الدین نے جواب دیا اخا تو آپ دو مختلف شعبوں کے انچارج ہیں ہمارے چیف اکاؤنٹنٹ بیماری کی وجہ سے لمبی چھٹی پر ہیں ان کی غیر موجودگی میں میں ہی اس ڈپارٹمنٹ کا نگران ہوں کیا چیف اکاؤنٹنٹ صاحب کے کوئی اسسٹنٹ ہیں جو ان کی جگہ پر کام کر سکیں وہ تھے مگر چند ماہ پیشتر استعفیٰ دے کر بیرون ملک جا چکے ہیں اکاؤنٹ کے شعبے میں آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے جی میرا پچیس سالہ تجربہ ہے میں تجربے کے بارے میں استفسار نہیں کر رہا آپ کی پیشہ ورانہ تعلیمی قابلیت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں میں نے امتحان پاس کر رکھا ہے کون سا امتحان کہاں سے institute of audit and account سے کیا یہ حکومت کا تسلیم شدہ ادارہ تعلیم ہے جی یہ ادارہ عرصہ پندرہ سال سے قائم ہے معین شاہ صاحب میری درخواست ہے کہ آپ میرے سوال کا صاف صاف جواب دیں میں سوال دہراتا ہوں یہ ادارہ جہاں سے آپ نے امتحان پاس کیا ہے کیا حکومت کا تسلیم شدہ ہے جی نہیں یہ انسٹیٹیوٹ کہاں پہ واقع ہے گوال منڈی میں ہے جناب بہت مشہور ادارہ ہے مشہور تو آپ کا گھی بھی بہت ہے خواجہ مراج نے تنزیہ کہا عدالت میں چند لوگ ہنس پڑے آپ نے کتنا عرصہ وہاں پہ کلاسز اٹینڈ کی جی میرا خیال ہے شاہ صاحب کہ سوال سیدھا سادہ ہے آپ نے کتنے عرصے تک اس ادارے میں کلاسیں اٹینڈ کرنے کے بعد امتحان پاس کیا میں نے جناب میں نے میرا مطلب ہے کہ میں نے کرسپونڈنس کورس کیا تھا آپ کی بنیادی تعلیم کیا ہے جی بنیادی تعلیم جی ایف ایس سی معین الدین شاہ نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں جواب دیا تو گویا آپ محض ایف ایس سی پاس ہیں آپ کے پاس انجینئرنگ کی کوئی تعلیم نہیں اس کے علاوہ آپ نے ایک بیک سٹریٹ کے غیر تسلیم شدہ ادارے سے ایک کورسپونڈنس کورس کر رکھا ہے اور اپنے آپ کو پروڈکشن انجینئر اور اکاؤنٹنٹ ظاہر کر رہے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ اس انتہائی پیچیدہ انڈسٹری کے دو اہم شعبوں کی سربراہی کے اہل ہیں میرا پچیس سالہ تجربہ پیشتر اس کے معین الدین شاہ بات ختم کرتا میاں انتظار حسین بول اٹھا جناب والا گزارش ہے کہ یہاں گواہ معین الدین شاہ ملزم نہیں ہیں معزز عدالت سے میری استدا ہے کہ اس طرز جرا کو بند کیا جائے جج نے اعتراض کو رد کرتے ہوئے کہا گواہ نے مستغیث کی جانب سے تائیدی رپورٹ پیش کی ہے اس کی اہلیت کا تعین کرنا اس موقع پر نامناسب نہیں ہے اور ہاتھ سے خواجہ معراج کو جرا جاری رکھنے کا اشارہ کیا میں جناب کا از حد شکر گزار ہوں خواجہ معراج نے کہا اور صرف ایک آخری سوال کرنا چاہتا ہوں کیا اس نے معین الدین شاہ سے پوچھا آپ کے ریکارڈ کا ایکسٹرنل آڈٹ کیا جاتا ہے جی ہاں کمپنی کا فل آڈٹ مالی سال کے اختتام پر ہوتا ہے آپ کے ایکسٹرنل آڈیٹر کون ہیں Abdul Wahid Abdul Majid and company limited of McLeod road کیا یہ درست نہیں خواجہ معراج نے پوچھا کہ آڈیٹرز کی یہ فرم ازمیر گھی ہی انڈسٹریز کے مالکان کے عزیز دار ہیں مجھے اس کا کوئی علم نہیں معین شاہ صاحب یہ نہ بھولیے کے بیان شروع کرنے سے پہلے آپ نے سچ بولنے کا حلف دیا ہے معین الدین شاہ کے چہرے پہ اب پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے جی یہ ممکن ہے یعنی آپ کے خیال میں اس بات کا محض امکان ہے کہ آڈیٹرز اور مغیز آپس میں عزیز دار ہوں میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں معین الدین شاہ نے گھبرا کر کہا اس مقام پہ خواجہ معراج نے عدالت کو اطلاع دی کہ وہ اس گواہ سے اور کوئی سوال پوچھنا نہیں چاہتے عدالت میں لوگوں کی باتیں کرنے کی آوازیں پیدا ہوئیں جج نے دوبارہ میز کٹ کٹائی اور اگلی پیشی پر فیکٹری کے کیمسٹ اور کیمیکل انالیسس کو پیش کرنے کے احکام دے کر عدالت برخاست کر دی حق میں جا رہا ہے حق میں جا رہا ہے عدالت سے نکل کر بدی الزماں چلایا کیوں خواجہ صاحب کیا خیال ہے ہم خیال میں ڈوبے ہوئے خواجہ میں راج نے سر ہلایا ابھی خوش ہونے کا موقع نہیں آیا کیوں خواجہ صاحب کیوں ہم بدی الظام سگریٹ کے کش پہ کش لگائے اور اپنے الفاظ کے امتزاج پر اٹک کر رہ گیا کھانسی کا دورہ اس کی شوں شوں کرتی ہوئی چھاتی سے اٹھا اور سانس کو الٹ گیا اعجاز نے اس کی پشت پر ایک دھول جما کر اس کی سانس برابر کی کیوں خواجہ صاحب جج نے ان کے گواہ کو تو کھری کھری سنا دی مزدوروں کا نام لے کر ہمدردی حاصل کرنا چاہتا تھا بڑھوا ہاں مگر جج نے سیدھی سادی قانون کی بات کی خواجہ مراج نے کہا قانون کی بات تو درست ہے پھر بھی ہمارے ساتھ اس کی ہمدردی کا اندیہ ملتا ہے کہ نہیں اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا شروع شروعات ہیں جج کا موڈ کسی وقت بھی بدل سکتا ہے تم ذرا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو جج کو خفا کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا یار خواجہ ایک تو میں گھنٹوں سے نشے کا ٹوٹا ہوا اوپر سے مقدمے کی ٹینشن منہ سے بات نکل ہی جاتی ہے باہر جانے پر کوئی پابندی نہیں جا کر کش لگا آیا کرو اور کیا عدالت کی کارروائی مس کر دوں میں تو ایک ایک بات دماغ میں سٹور کر رہا ہوں مقدمہ نبٹ گیا تو ایسی سٹوری لکھوں گا کہ آنکھیں کھل جائیں گی آج جرنلزم میں کون ہے جو ایسا کام کر رہا ہے سب کے سب اپنے تئیں قوم کے سپاہی بنے ہوئے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ آدھے خوش آمدی ٹٹو ہیں آدھے بلیک میلر ہیں باقی کے ادھر ادھر کی ہانک رہے ہیں خواجہ میراج ہنسا اس میں ایک سکم ہے کیا سکم ہے قانونی نہیں حسابی ہے وہ کیا ہے آدھے ایک طرف ہو گئے اور آدھے دوسری طرف تو باقی کیا بچا میں بات یہ کر رہا ہوں خواجہ صاحب کہ میں گراؤنڈ بریکنگ کام کر رہا ہوں نام ہسٹری میں جائے گا خواجہ معراج چائے کی دکان کے آگے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا اس کے ساتھ دوسرے سب لوگ بھی میز کے گرد لوہے کی کرسیاں سیدھی کر کے بیٹھ گئے حجاز نے دکان کے لڑکے سے سب کے لیے چائے طلب کی نام تو تمہارا اب ہسٹری میں داخل ہو گیا ہے خواجہ معراج اسی خوشگوار لہجے میں بولا اگر سوال یہ ہے کہ کون سا نام کیا مطلب بھائی دیکھنے میں آیا ہے خواجہ معراج شرارت سے مسکرا کر بولا کہ پہلے تم شیخ بدی الزماں لکھا کرتے تھے اب کچھ عرصے سے بدی الزماں شیخ لکھنے لگے ہو بدی الزماں ہلکا سا جھیپ کیا شیخ بھائی شیخ زبر کے ساتھ شیخ ہم لوگ کشمیری شیخ ہیں جو مذہبی پیشوا ہوا کرتے تھے گویا پہلے نہیں تھے پہلے بھی تھے پہلے بھی تھے بدی الزماں بات ٹالتے ہوئے بولا اصل میں ذات کو آخر میں لکھنے سے نام میں وزن پیدا ہوتا ہے اعجاز ہنس کر بولا میرے ایک دوست ہیں جب سے سید غزنفر علی شاہ کی بجائے غزنفر علی سید لکھنے لگے ہیں ان کی عزت میں اضافہ ہو گیا ہے یعنی اگر میں معراج دین خواجہ لکھنے لگوں تو زیادہ وزن دار ہو جاؤں گا آزما کر دیکھ لیں اعجاز نے کہا ہو سکتا ہے آپ کی پریکٹس اور بھی چمک جائے سب ہنس پڑے یار چھوڑو کیا بات کا مذاق بنا رہے ہو زما بولا یہ سیریس معاملہ ہے میں تو آج بہت پر امید ہوں اسی لیے تو ہم خوش ہو رہے ہیں اعجاز نے کہا دیکھو نا جج نے میاں انتظار کو چپ کروا دیا بات تو درست ہے اعجاز بولا خواجہ میں نے سنجیدگی سے سر ہلایا خواجہ صاحب آپ کچھ بجھے بجھے نظر آ رہے ہیں بدیو زمانے نے اسرار کر کے پوچھا بجھا ہوا نہیں ہوں بس آپ کی طرح چہک نہیں رہا بھلا کیوں یہ ان کے پیشے کی مجبوری ہے بھائی اعجاز بولا ڈاکٹر اور وکیل کبھی مسرت کا اظہار نہیں کرتے اس کی وجہ بدیو زمان نے پوچھا ڈاکٹروں کو مریض کے مرنے کی فکر رہتی ہے اور وکیل کو جج کے فیصلے کی بدیو زمان نے پوچھا ہوں ہوں اعجاز نے نفی میں سر ہلایا پھر اپنی فیس کی سب لوگوں نے کہہ کہا لگایا صرف مولوی لوگ ہمیشہ خوش دکھائی دیتے ہیں ایک نوجوان جونیئر وکیل نے جھجکتے ہوئے کہا پھر اپنی بات کو ڈھکنے کی خاطر فوراً ہی مدلل لہجہ اختیار کر لیا حالانکہ منطقی طور پر دیکھا جائے تو جس کثرت سے وہ دوزک کی سزاؤں کا ذکر کرتے ہیں انہیں غمگین ہی رہنا چاہیے دیکھو معیز الرحمان خواجہ معراج بھاری بھرکم لہجے میں مخاطب ہوا اول تو ان کی فیس کم ہوتی ہے صرف کھانا وغیرہ کھا کر ہی خوش ہو جاتے ہیں اس سے لوگوں کی زندگی آسان ہو جاتی ہے اور ان پیشواؤں پر ان کا اعتماد بھی قائم رہتا ہے یہ دلیل کی بات ہے مگر تمہیں کسی قانون کی کتاب میں نہیں ملے گی قانون بجا طور پر آپ کو تحفظ مہیا کرتا ہے مگر سستے داموں نہ خوش ہوتا ہے اور نہ خوش کرتا ہے قانون کی خصلت خشک اور غمگین ہے جب قانون حق میں جا رہا ہو پھر تو خوشی ہوتی ہے نا بدیو زمان نے کہا جب تک فیصلہ نہ دے دیا جائے اس وقت تک قانون کسی کے حق میں نہیں جا رہا تم آج کی کاروائی سے ہی خوش ہو رہے ہو مگر مجھے ایک آدھ بات کے بارے میں فکر ہے وہ کیا ہے ایک تو جج جلد جلد تاریخیں دے رہا ہے کیا یہ بہتر نہیں ہے جتنی جلد فارغ ہو جائیں اچھا ہی ہے اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ریٹائر ہونے سے پہلے کیس کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے بلکہ ایک ہی عدالت سے چھٹکارا ہو جائے گا یہ ایک فائن پوائنٹ ہے بدی میں ابھی اس بارے میں کوئی رائے نہیں دینا چاہتا خاموشی سے آگے آگے دیکھتے جاؤ اللہ پر بھروسہ رکھو ٹھیک ہی ہو جائے گا اگلی پیشی پر کیمیائی انالیسز کی رپورٹیں جمع کروا دی گئیں اگلی پیشی پر کیمیائی انالیسز کی رپورٹوں کی باری تھی ازمیر گھی انڈسٹریز کے چیف کیمسٹ عامر محمود کے بیان کرائے جا رہے تھے اس کی انالیسز رپورٹ اور گھی کے اجزاء کی مقرر کردہ حدود کی ایک ایک کاپی جج گواہ اور میاں انتظار حسین کے سامنے رکھی گئی تھی تعلیم وغیرہ کے بارے میں چند ابتدائی سوال کرنے کے بعد کیمیائی اجزاء کا ذکر آیا تو انتظار حسین نے کہا اگر آپ ان اجزاء کی تشریح ذرا آسان زبان میں کریں تو عدالت کو ان کو سمجھنے میں مدد ملے گی مثلاً کیا چیز ہے ایف ایف اے مخفف ہے فری فیٹی ایسڈز کا یہ ایسیڈیٹی کا پیمانہ ہے یعنی تیزابیت جی ہاں گھی میں اس کی مقدار صفر اشاریہ دو یا اس سے کم ہونی چاہیے ورنہ یہ میدے میں زخم پیدا کرنے کا موجب بن سکتی ہے انتظار حسین نے تائید میں کئی بار سر ہلایا اب بتائیے کہ رینسٹیڈیٹی کیا ہوتی ہے اس کا مطلب ہے جی کہ گھی پرانا ہو گیا ہے اور اس میں بدبو دار مادے پیدا ہو گئے ہیں یعنی گھی میں بدبو پیدا ہو گئی ہے ضروری نہیں کہ ایسی بدبو پیدا ہو جو سونگی جا سکتی ہو گو معمولی سی تبدیلی آنا لازمی ہے جو تیز قوت شامہ رکھنے والے جان سکتے ہیں مگر اصل خرابی کیمیکل طور پر واقع ہوتی ہے اسے روکنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں ہم لیبارٹری میں اس کے لیے مسلسل پرو آکسائڈ ٹیسٹ تیار کرتے رہتے ہیں جن سے اس کی پر آکسائڈ ویلیو کو کنٹرول میں رکھنے سے کیا آپ بدبودار مادے پیدا ہونے سے روک سکتے ہیں جی نہیں مگر اس سے ہم اس عرصے کا تعین کر سکتے ہیں جس عرصے کے بعد رینسٹیڈیٹی یا بدبودار مادے پیدا ہو جائیں گے اس سے کیا مقصد حاصل ہوتا ہے اس سے ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ گھی کے ٹین پر ایک مقررہ تاریخ پرنٹ کر دیں جس کے گزر جانے کے بعد گھی قابل استعمال نہیں رہتا کیا آپ کے ہر ایک پیکج پر یہ تاریخ درج ہوتی ہے جی ہاں خواجہ معراج اور بدیو زمانے نے منہ سے بولے بغیر نفی میں اپنے سر ہلائے چیف کیمسٹ عامر محمود نے اپنا بیان جاری رکھا ایک مقام پہ میاں انتظار حسین نے اسے روکا عامر صاحب ہائیڈروجنیشن کے عمل تک تو میرا خیال ہے ہم سب کچھ سمجھ چکے ہیں آپ یہ بتائیے کہ نکل دھات جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور جو مضر رساں ہوتی ہے گھی میں کیوں کر داخل ہوتی ہے یہ ایک کیٹولسٹ کے طور پر نکل فارمیٹ کی شکل میں ڈالا جاتا ہے یہ کس مقصد کے لیے کیٹولسٹ کا کام کرتا ہے تیل کی ہائیڈروجینیشن کے لیے تو پھر یوں کہیے نا سلسلہ وار عمل کو واضح کرنے کے لیے بیان بھی سلسلہ وار ہونا چاہیے جی بہتر نکل دھات کی مقدار کتنی ہوتی ہے مقرر کردہ حد صفر اشاریہ پانچ پارٹس پر ملین ہے یعنی دس لاکھ حصے گھی کے ہوں تو ان میں زیادہ سے زیادہ ایک اشاریہ پانچ حصہ نکل کا ہونا چاہیے جی درست ہے پھر اسے طلب کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں یہ ایک پروسیس کے ذریعے سٹرک ایسڈ کی ملاوٹ سے طلب کر دیا جاتا ہے آخر میں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ گھی مضر رساں اشیاء سے پاک ہو گیا ہے کیا آپ کوئی ٹیسٹ کرتے ہیں جی مسلسل چوبیس گھنٹے کرتے رہتے ہیں یعنی آپ کی سب اچھا والی رپورٹ کے بغیر گھی دکانوں کو سپلائی نہیں کیا جاتا ہرگز نہیں جناب ہماری سب طرح کی کلین رپورٹوں کے بغیر گھی کی کوئی لاٹ پیکنگ پلانٹ میں نہیں جا سکتی ٹھیک ٹھیک میاں انتظار حسین نے تائیدن جبکہ خواجہ معراج اور بدیو زمانے نفی میں سر ہلائے دو چار منٹ کے بعد چیف کیمسٹ کا بیان ختم ہوا تو جرا کے لیے خواجہ معراج دن اٹھا جو گواہان کو عموماً نام سے مخاطب کیا کرتا تھا اپنی روش سے ہٹ کر عامر محمود کے ساتھ اس کے عہدے سے مخاطب ہوا تو بدی الزما کو اندازہ ہو گیا کہ خواجہ معراج اب کمر کس کر اس گواہ پر حملہ آور ہونے والا تھا اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ پیدا ہوئی چیف کیمسٹ صاحب خواجہ معراج نے کہا آپ کو ازمیر میر گھی انڈسٹریز میں سروس کرتے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے کم و بیش آٹھ برس جناب آپ کے بیان کے مطابق آپ نے سن پینسٹھ میں بی ایس سی کا امتحان پاس کیا تھا تو گویا اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ نے ازمیر کی انڈسٹریز کی ملازمت اختیار کر لی جی ہاں کوئی آٹھ دس مہینے کے بعد اس سے پہلے آپ نے کسی اور جگہ پر ملازمت کی جی بہت تھوڑے عرصے کے لیے ایک دوسری جگہ پہ کی تھی پھر وہاں سے چھوڑ کر موجودہ ملازمت پہ آ گیا کیا آپ عدالت کو بتائیں گے کہ موجودہ ملازمت سے پہلے آپ نے کہاں اور کتنے عرصے کے لیے ملازمت کی تھی عامر محمود کے اندر سے گھبراہٹ ظاہر ہونے لگی مگر اس نے اپنی آواز برقرار رکھی تقریباً چار ماہ تک تدبیر سیمنٹ فیکٹری میں ملازمت کی تھی درست خواجہ معراج اس بات میں سر ہلا کر بولا اس صورت میں آپ کو علم ہوگا کہ اس زمانے میں وہاں ایک ہائی لیول انکوائری ہوئی تھی جب اس فیکٹری نے منگلا ڈیم کو ناقص سیمنٹ سپلائی کیا تھا عامر محمود کا رنگ پہلے سرخ پھر زرد پڑ گیا جی اس نے گھبرا کر پوچھا میرے خیال میں سوال دہرانے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے یہ ایک بڑا اسکینڈل تھا جس سے آپ بے خبر نہیں رہ سکتے ڈیم کا ایک حصہ ناقص سیمنٹ کی وجہ سے منہدم ہو گیا تھا اور اس ایکسیڈنٹ میں دو مزدور دب کر مر گئے تھے جی جی عامر محمود نے کچھ توقف کے بعد کہا جی ہاں یا جی نہیں جی ہاں اگر میں کہوں کہ اس کی انکوائری میں آپ کو قصور ور ٹھہرا کر برخاست کر دیا گیا تھا اب عامر محمود کے اوسان خطا ہو چکے تھے جی نہیں وہ جلدی سے بولا کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو انکوائری کے بعد برخاست نہیں کیا گیا تھا جی نہیں میرا یہ مطلب نہیں تو پھر آپ کا مطلب کیا ہے جی میرا مطلب ہے کہ قصور اوپر والے لوگوں کا تھا مگر میں چونکہ سب سے جونیئر تھا اس لیے الزام میرے سر تھوپ دیا گیا تھا اور اگر میں کہوں کہ آپ کا بیان کہ آپ وہاں سے چھوڑ کر موجودہ ملازمت پہ آ گئے تھے درست نہیں ہے کیونکہ آپ کو وہاں سے اپریل چھیاسٹھ میں برخاست کیا گیا اور قریب سات ماہ بیکار رہنے کے بعد آپ نے نومبر چھیاسٹھ میں ازمیر کی انڈسٹریز کی ملازمت اختیار کی عامر محمود اب یک لفظی جوابات پہ آ چکا تھا جی وہ کمزور سی آواز میں بولا یہاں پہ خواجہ معراج نے اس سوال کو چھوڑ کر دوسرا سوال شروع کیا آپ سے پہلے ازمیر کی انڈسٹریز کی ملازمت میں ایک چیف کیمسٹ تھے جو ایم ایس سی کے ڈگری یافتہ تھے اور کئی برس کا تجربہ رکھتے تھے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے عامر محمود اطمینان کا سانس لیتا ہوا دکھائی دیا جی وہ بہت اچھے آدمی تھے اور ایک قابل کیمسٹ تھے آپ نے چند سال تک ان کے ساتھ کام کیا جی ہاں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے وہ تین ساڑھے تین سال پہلے چھوڑ کر چلے گئے تھے خواجہ معراج نے اچانک ایک انوکھا سا سوال کر دیا آپ کی تنخواہ کتنی ہے عامر محمود نے بخلا کر پہلے انتظار حسین کی جانب پھر عدالت میں موجود اپنی فیکٹری کے ورکس مینیجر اور اس کی پارٹی کو دیکھا جیسے جواب دینے کی اجازت طلب کر رہا ہو اس وقت میاں انتظار حسین نے اعتراض اٹھا دیا جناب اس سوال کا مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ قطعی غیر متعلق سوال ہے جج کے اس تفسار پر خواجہ معراج نے جواب دیا جناب علی میں جس مقصد کی جانب آ رہا ہوں اسے حاصل کرنے کے لیے یہ سوال انتہائی ضروری ہے جج نے ناگواری سے یہ کہہ کر کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ زیر غور کارروائی سے سوال کا تعلق ثابت کریں ورنہ میں اسے عدالت کا وقت ضائع کرنے کی کوشش تصور کروں گا اعتراض رد کر کے خواجہ معراج کو جرا جاری رکھنے کی اجازت دے دی خواجہ معراج نے جج کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سوالیہ نظروں سے عامر محمود کی جانب دیکھا چند لہجے توقف کرنے کے بعد عامر محمود نے جواب دیا سات سو روپے اب اگر میں یہ کہوں کہ سابقہ چیف کیمسٹ کبیر شاہ جو اپنی اعلیٰ تعلیم اور تجربے کی بنا پر بارہ سو روپے ماہانہ تنخواہ پاتا تھا اب از خود ملازمت چھوڑ کر نہیں گیا بلکہ اس کو برخاست کر دیا گیا تھا اب از خود ملازمت چھوڑ کر نہیں گیا بلکہ اس کو برخاست کر دیا گیا تھا اور اس کی جگہ آپ کو ترقی دے کر متعین کر دیا گیا تو کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے عامر محمود جس نے کچھ دیر پیشتر انتہائی پر اعتماد لہجے میں گواہی کا بیان شروع کیا تھا اب ٹوٹی ہوئی آواز میں بولا جناب یہ مینجمنٹ کا معاملہ ہے میرا اس میں کوئی قصور یعنی مطلب یہ کہ میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے خواجہ معراج کے چہرے پہ استحضائی مسکراہٹ پیدا ہوئی مگر وہ تسلی آمیز لہجے میں عامر محمود سے بولا آپ بالکل درست فرماتے ہیں اس معاملے میں آپ کا قطع کوئی دخل نہیں بلکہ آپ کی مینجمنٹ نے فیصلہ کیا کہ سابقہ چیف کیمسٹ کو فارغ کر کے آپ کو اس کی جگہ پر لگانے سے ایک تو تنخواہ کی بچت ہوگی دوسرے آپ مینجمنٹ کے زیر بار احسان رہیں گے یہ کہنے کے بعد خواجہ معراج نے جج سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ اس گواہ سے مزید کوئی سوال نہیں پوچھنا چاہتے جج نے میز بجا کر عدالت دوپہر کے بعد تک کے لیے برخاست کر دی سپہر میں بتان کی جانب سے ایکسٹرنل کیمیائی رپورٹ اور اس کے مصنف کے بیان کرائے جا رہے تھے میاں انتظار حسین نے اس پہ زیادہ وقت نہ لیا صرف گواہ سے ایک آدھا سوال کرنے کے بعد کہا کہ آپ کی رپورٹ اور ازمیر کی انٹرنل رپورٹ میں تھوڑا بہت فرق ہے گو اس اونچ نیچ کے باوجود آپ کا انالیسز بھی مقرر کردہ اسپیسیفیکیشن کے اندر ہی ہے اور جج سے کہا جناب والا دونوں رپورٹیں اور اسپیسیفیکیشن چارٹ آپ کے سامنے ہیں آپ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں مگر جب خواجہ مراج کی جرا کا وقت آیا تو جو کارروائی ہوئی وہ مدان کے لیے ایک حادثے سے کم نہ تھی میں رپورٹ پر آپ کی لیبارٹری کا نام وغیرہ نہیں دیکھ رہا خواجہ معراج نے پوچھا کمزور سا نوجوان کیمسٹ ذلکر نین نقوی جو ابتدا سے ہی کچھ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا جواب دینے کی بجائے بولا جی میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کس لیبارٹری سے تعلق رکھتے ہیں خواجہ میراج نے پوچھا جی میں یونیورسٹی میں کام کرتا ہوں یونیورسٹی میں کس یونیورسٹی میں پنجاب یونیورسٹی میں یعنی آپ کا کسی انڈیپینڈنٹ لیبارٹری سے تعلق نہیں ہے جی یہ انالیسس بالکل صحیح ہے عدالت میں بیٹھے ہوئے سامعین میں سے چند لوگ ہنس پڑے میں اس کے درست ہونے پر اعتراض نہیں کر رہا خواجہ میراج نے کہا میں یہ دریافت کر رہا ہوں کہ ایکسٹرنل رپورٹ کے قواعد کے مطابق کیا یہ انڈیپینڈنٹ ہے جی ہاں ذلکر نین نقوی نے جواب دیا آپ نے اس کا سیمپل کہاں سے حاصل کیا تھا اس کا سیمپل انڈیپینڈنٹ حاصل کیا گیا تھا ذلکر نین نے کہا ذلکر نین صاحب انڈیپینڈنٹ سے آپ کا کیا مطلب ہے آپ نے سیمپل کہاں سے اور کیسے حاصل کیا میں نے دکان سے ازمیر گھی کا دو کلو کا ڈبہ خریدا تھا آپ نے خود خریدا کہ آپ کو خرید کر دیا گیا تھا میں نے خود خریدا تھا آپ نے اس کی قیمت خود ادا کی اس وقت میں نے اپنی جیب سے ادا کی تھی جب میں نے رپورٹ کے معاوضے کا بل دیا تو اس میں ڈبے کی قیمت شامل کر دی تھی درست خواجہ مراج نے اطمینان بخش لہجے میں کہا ذوالکنین صاحب گھبرانے کی ضرورت نہیں آپ پر کوئی فرد جرم عائد نہیں کی گئی آپ تسلی سے جواب دیں میں آپ کو ایک منٹ کا وقفہ دیتا ہوں تاکہ آپ اپنے خیالات کو مجتمع کر لیں عدالت میں لوگوں کی باتوں کا ہلکا سا شور پیدا ہوا تو جج نے چوبی ہتھوڑے کی مدد سے میز بجا کر خاموشی کا اشارہ کیا اگلا ایک منٹ جج نے رپورٹوں کے کاغذات دیکھنے اور عدالت کے ایک اہلکار سے کوئی بات کرنے میں صرف کیا اسی دوران میں میاں انتظار حسین نے بھی گواہ سے سرگوشی میں بات کی ذلکر نین صاحب خواجہ معراج بولا آپ نے اپنی کوالیفیکیشن بتائی ہے کہ آپ کے پاس ایم ایس سی کیمسٹری کی سند ہے مگر آپ کے عہدے وغیرہ کا ذکر نہیں ہے جی میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں ڈیمنسٹریٹر کے طور پر تعینات ہوں چنانچہ اگر میں یہ فرض کر لوں کہ آپ نے یہ انالیسز اپنے ڈپارٹمنٹ کی لیبارٹری میں کیا تو کیا یہ درست ہوگا جی ہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یونیورسٹی کے وقت میں ان کے ریسورسز استعمال کر کے پرائیویٹ کام کیا ہے جی ذلکر نین کی زبان لڑکڑائی جی پریکٹیکل کی کلاس میں پروگرام کے مطابق گھی کا انالیسز ہی ہو رہا تھا تو آپ نے کوئی عام گھی لینے کی بجائے ازمیر گھی حاصل کر لیا جی ہاں اس ڈبے کی قیمت آپ نے یونیورسٹی سے بھی وصول کی جی نہیں یونیورسٹی کی لیبارٹری میں جو مواد استعمال ہوتا ہے کیا اس کے اخراجات یونیورسٹی ادا نہیں کرتی جی عام طور پر کرتی ہے مگر اس موقع پر میں نے بتا دیا کہ یہ سیمپل میری جانب سے استعمال ہو رہا ہے کیا آپ کی مینجمنٹ نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا جی نہیں وہ تو ایسی بات کو خوشی سے تسلیم کر لیتے ہیں یونیورسٹی کی لیبارٹریوں میں خرچ ہونے والے سامان کے لیے ان کے بجٹ میں پورے پیسے ہی نہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جس طرف سے بھی پیسے بچ سکیں بچا لیے جائیں پھر بھی کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ نے اپنی ملازمت کے وقت میں پرائیویٹ پارٹی کا کام کر کے پیسے کمائے یعنی دوہرا معاوضہ حاصل کیا ذلکر نین خالی خالی نظروں سے خواجہ معراج کو دیکھنے لگا میاں انتظار حسین اب چین بچین ہو رہا تھا مگر اس تاثر کو دبانے کی کوشش میں تھا چلیے چھوڑیے اس قصے کو خواجہ مراج نے کہا کہ بتائیں کہ ازمیر میر کمپنی کے ساتھ آپ کی واقفیت کس بنا پر ہے بھئی انہوں نے آخر آپ کو رپورٹ لکھنے کے لیے منتخب کیا تو ظاہر ہے کہ ان کا آپ کے ساتھ کسی نہ کسی ذریعے سے رابطہ ہوگا جس کی بنیاد واقفیت ہی ہو سکتی ہے میں نے ایک بار اس کمپنی میں ملازمت کے لیے درخواست دی تھی ذلکر نین نے آخر بتایا آپ کو ملازمت کی پیشکش ہوئی یا نہیں اس وقت آپ یونیورسٹی کی ملازمت میں تھے میں نے وہ ملازمت نئی نئی شروع کی تھی پھر آپ کو اس پرائیویٹ کمپنی میں درخواست دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی یہاں پر میرا مطلب ہے کہ ترقی کے چانس زیادہ ہیں اور کہیے کہیے تنخواہ کچھ تنخواہ کا بھی فرق تھا پھر اس کے بعد اس مقام پر میاں انتظار حسین نے ایسی اجلت میں مداخلت کی کہ خواجہ معراج کی بات پوری نہ ہونے دی جناب والا وہ جج سے بولا میں اس گواہ کو منحرف کروانا چاہتا ہوں کس بنا پر میاں صاحب جج نے پوچھا گواہ کا ذہن انتشار کی حالت میں ہے منحرف قرار دلوانے کے لیے یہ کوئی گراؤنڈز نہیں ہیں میری دانش میں وہ سوچ سمجھ کر سچ سچ جواب دے رہا ہے جج نے ہاتھ کے اشارے سے خواجہ معراج کو جرا جاری رکھنے کو کہا مگر خواجہ مراج کا کام مکمل ہو چکا تھا اس نے ہنس کر کہا کہ وہ کوئی اور سوال نہیں کرنا چاہتا عدالت میں سامعین کا شور ابھرا جسے جج نے میز بجا کر بند کرنے کی کوشش کی ذلکر نین نے بوکھلا کر پہلے اپنے وکیل اور پھر جج کو دیکھا یہ انالیسز بالکل درست ہے جناب وہ بل بلا کر بولا میں قسم کھا کر کہتا ہوں جج نے اسے ایک نظر دیکھ کر انتظار حسین سے پوچھا میاں صاحب کیا آپ کے بیان ختم ہوئے میاں انتظار نے کرسی سے اٹھنے کی زحمت نہ کی جناب تائیدی شہادت ختم ہوئی تردید کا حق محفوظ رکھتا ہوں انہوں نے بیٹھے بیٹھے کہا ان کے چہرے پہ ہلکی سی ناگواری کا تاثر تھا جج نے متعدد بار میز کو چوبی ہتھوڑے کی مدد سے بجا کر عدالت کا شور ختم کرنے کی کوشش کی تھی پھر اسی شور میں عدالت برخاست کر دی گئی اور فریقین کو اگلی پیشی کی تاریخ کے لیے عدالت کے اہلکار سے رجوع کرنے کی ہدایت کر کے اپنے چیمبر میں چلا گیا عدالت کے اندر ہی بدی الزماں اور اس کے ساتھیوں کی باتیں کھلی ہوئی تھیں اور انہوں نے آپس میں باتیں شروع کر رکھی تھیں باہر آ کر وہ گویا باقاعدہ طور پر بگلے میں جانے لگے بدی الزماں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے سگریٹ سلگایا اور مکہ ہوا میں لہرا کر نعرہ لگایا بو کاٹا اعجاز نے بھی اس کی پیٹ ٹھوک کی یار جج نے تو کمال کر دیا اعجاز نے کہا بھائی پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہے فدیو زماں بولا ہمارے خلاف جا کر اس نے اپنی گڈی جڑوانی ہے خواجہ معراج کے چہرے سے گو مسرت مترشہ تھی مگر وہ سوچ میں تھا خواجہ صاحب اعجاز نے پوچھا یہ بتائیں کہ ازمیر والوں نے اتنی کمزور گواہی کیوں پیش کی میں بھی یہی سوچ رہا ہوں خواجہ معراج بولا بڑی عجیب بات ہے آپ کا کیا اندازہ ہے میرے خیال میں ان سے غلطی ہو گئی کوئی غلطی سے غلطی بس ہو گئی بڑے بڑے لوگ غلطی کر جاتے ہیں یہ لوگ کسی بھی بڑی لیبارٹری سے رپورٹ بنوا سکتے تھے مل ملا کر کام نکلوا لیتے ان کے لیے پیسے خرچ کرنا کوئی مشکل نہیں تھا ان کا خیال ہوگا کہ کوئی اتنی پڑتال نہیں کرے گا ٹیکنیکل قسم کے معاملے میں ایک کوالیفائڈ آدمی کو کم ہی چیلنج کیا جاتا ہے مگر سمجھو کہ ہماری قسمت اچھی ہے جج نے انٹرسٹ لیا انٹرسٹ کیا بھائی اس نے تو واضح طور پر ہماری طرف داری کی بدی ہوش کرو خواجہ مراج سختی سے بولا تم یہ بات پھیلانا چاہتے ہو کہ جج ہمارا طرف دار ہے کیس کا بیڑا گرک کرنا چاہتے ہو زبان بند رکھو خواجہ صاحب غلطی ہو گئی بدی الزما گڑ گڑ آیا اب جو میری زبان سے ایسا لفظ نکلا تو جو چور کی سزا وہ میری زیادہ اترانے کی ضرورت بھی نہیں ابھی بڑا لمبا قصہ باقی ہے آج آثار اچھے ہیں کل کا پتہ نہیں کل جج کی اپنی بیوی سے چک چک ہو جائے تو کیس کو الٹ کر رکھ دے گا بس کنٹرول میں رہو خواجہ صاحب جو آپ کا حکم وہ سرکار کا حکم آج سے میری زبان بند ہو گئی سب ٹھنڈے پڑ گئے دکان پہ بیٹھ کر انہوں نے چائے کا آرڈر دیا بدیو زمان نے دوسرا سگریٹ سلگایا اور اطمینان سے مسکرا کر فضا میں دیکھنے لگا اگلی پیشی پر مدعا اعلان کی جانب سے بیان کرائے جا رہے تھے سب سے پہلے ڈاکٹر احسان الحق سکنا پل کھنگرو گواہ کے طور پر پیش کیا گیا عرصہ تقریباً تین سال سے میرے علم میں کچھ ایسی بیماریاں آ رہی ہیں جو پہلے دیکھنے میں نہیں آئیں کس قسم کی بیماریاں خواجہ معراج نے پوچھا زیادہ تر میدے اور انتڑیوں کی بیماریاں جس نو کی بیماریوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ عموماً کن وجوہات کی بنا پر لاحق ہوتی ہیں یہ ایک بہت وسیع سوال ہے جناب ہر بیماری کی درجنوں وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی تشخیص مختلف عوامل کو مد نظر رکھ کر کرنی پڑتی ہے طریقہ کار یہ ہے کہ جو حالات پہلے سے موجود تھے اور بیماری لاحق نہیں ہوئی تھی ان کو تشخیص کے عمل سے خارج کر دیا جاتا ہے اس کے بعد مختلف کیسوں میں جو مزید عوامل مشترک پائے جاتے ہیں ان کو بھی ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے تشخیص دراصل چھانٹی کا عمل ہوتا ہے اس طرح چھانٹی کرتے کرتے آخر کار آدمی ایک یا دو جزیات تک پہنچ جاتا ہے جن کا ظاہری طور پر کسی دوسرے فیکٹر کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا اس مسٹری فیکٹر تک پہنچنے کے بعد پھر اس کے بارے میں مکمل تفتیش کی جاتی ہے آپ نے اس مسٹری فیکٹر تک پہنچنے کے لیے کس طرح سے مرحلہ وار تفتیش کی ایسے کیس میں سب سے پہلے ہمیں وائرس کا خیال آتا ہے کہ یہ شاید مریض کے کسی اختیاری عمل کا نتیجہ نہیں بلکہ کوئی جرسومہ وغیرہ کہیں سے آ کر سسٹم میں داخل ہو گیا ہے اس مقصد کے لیے میں نے چند لوگوں کے خون پیشاب پخانہ تھوک وغیرہ ٹیسٹ کرائے تھے بہرحال وائرس کو خارج کر دیا گیا اس کے بعد میں نے دیکھنا چاہا کہ یہ کوئی بڑھاپے یا غربت کی بیماری تو نہیں جو کہ قدرتی امور میں ہی شامل ہوتی ہے لیکن جب ایک نسبتاً خوشحال اور نوجوان شخص کو یہ بیماری لاحق ہوئی تو وہ امکان بھی ختم ہو گیا یہ ایک افسوسناک کیس تھا اس کے بعد میدے میں ناسور پیدا ہو گیا تھا جو پھٹ گیا آخری وقت میں اسے ہسپتال داخل کرایا گیا مگر جان نہ بچ سکی اب میں نے اختیاری عوامل کی جانب توجہ دی جن میں خوراک اور طرز زندگی کو زیر غور لانا پڑتا ہے طرز زندگی میں عرض یہ ہے جناب کہ دیہاتی لوگوں کے رہن سہن میں بہت تھوڑا فرق ہوتا ہے کاشتکار ہو زمیندار ہو یا چھوٹا موٹا سرکاری اہلکار تقریباً سبھی ایک سی زندگی گزارتے ہیں سبھی کو ایک سی امیونٹی ہوتی ہے اور حادثاتی اموات کو چھوڑ کر سب کم و پیش ایک سی ہی عمر پاتے ہیں اختیاری عارضے کی صرف ایک ہی وجہ رہ جاتی ہے وہ خوراک ہے اس کے بعد بھی درجنوں اشیاء خوردنی کو ایک ایک کر کے خارج کرنا پڑتا ہے گو کام کافی آسان ہو جاتا ہے آمدن برسر مطلب خواجہ مراج بولا آخر آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ مضر صحت گھی کھانے کی وجہ سے میدے اور انتڑیوں کی بیماریاں ظاہر ہو رہی ہیں جو بدہضمی کی شکل میں شروع ہو کر مہلک بیماریوں کی شکل اختیار کر جاتی ہیں جی ہاں اس کی تمام تر تفصیل میری رپورٹ میں موجود ہے خواجہ معراج بیان کر کے بیٹھ گیا اور جرا کے لیے گواہ کو وکیل مدئی کے حوالے کر دیا کیا یہ درست نہیں میاں انتظار حسین انگلی کے اشارے سے ڈاکٹر احسان الحق کو مخاطب کر کے بولا کہ جب آپ میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھے تو آپ کی فیسیں آپ کے علاقے کے زمیندار اور سابق M P A Malik Jahangir Awan جو مدعا علیہ محمد اعجاز اوان کی برادری کا سربراہ ہے خواجہ میں راج تیزی سے اٹھا اور میاں انتظار حسین کی بات کاٹ کر بولا آبجیکشن جنابے والا اس طرز سوال سے ایک ایسے شخص کو ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو نہ یہاں پہ موجود ہے نہ اس مقدمے میں نامزد ہی ہے جج تارڑ نے اعتراض کو تسلیم کرتے ہوئے ہدایت کی کہ محترم ایڈوکیٹ استغاثے کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے سوال کریں بہتر جناب میاں انتظار حسین نے کہا میں سوال واپس لیتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ اپنے مریضوں اور ان کے علاج معالجے کا ریکارڈ رکھتے ہیں دیہات میں جناب کہاں ریکارڈ رکھا جاتا ہے میں نے البتہ رجسٹر رکھا ہوا ہے جس میں میرا کمپاؤڈر نام بیماری اور تاریخ لکھتا ہے اور ایڈریس جی نہیں گاؤں میں تو ایڈریس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی سب ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں آپ کو علم ہوگا کہ ڈاک وغیرہ بھی صرف آدمی اور گاؤں کے نام پر ہی آتی ہے اگر آپ کا کمپاؤڈر رجسٹر میں قوائف درج کرتا ہے تو آپ اس کا حساب کیسے رکھتے ہیں جناب میں ہر روز بلکہ ہر ایک مریض کے ساتھ رجسٹر دیکھتا ہوں آپ کے مریضوں کی تعداد کتنی ہے اس کا اندازہ تو مشکل ہے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ اپنی شکایات لے کر ہمیشہ آپ ہی کے پاس آتے ہیں ان کا تخمینہ تو لگایا جا سکتا ہے تقریباً ڈیڑھ دو سو ہوں گے اور جو کوئی نیا آدمی آتا ہے آپ اس کی پہچان رکھتے ہیں جناب مجھے پریکٹس کرتے ہوئے آٹھ سال ہونے کو آئے ہیں اس عرصے میں آخر اتنی مشق تو ہو جاتی ہے کہ ایک پیشہ ور آدمی چہروں مہروں کو پہچاننے لگے مجھے آپ کی یادداشت کے بارے میں قطعی کوئی شک و شبہ نہیں ڈاکٹر صاحب مگر اس کے باوجود کیا آپ تسلیم نہیں کریں گے کہ نامکمل اور سرسری ریکارڈ رکھنے کی صورت میں مریضوں اور ان کی بیماریوں کے درمیان مکس اپ ہو جانے کا احتمال ہے میرے تجربے میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا جناب خاص طور پہ جبکہ ہمارے ہاں میاں انتظار حسین نے احسان الحق کے جواب کو نظر انداز کر کے سوال کو طول دیا بعض نام از حد مقبول اور عام ہیں مثلا میں ایسے ایسے گاؤں کو بھی جانتا ہوں جس کی آبادی کا پندرہ بیس فیصد حصہ ایک ہی نام کے لوگوں پر مشتمل ہے اور آپ کو بھی علم ہوگا کہ ایسی باتوں کی بنا پر ہسپتالوں میں بڑی بڑی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں ہسپتالوں میں تو سینکڑوں ہزاروں مریض ہوتے ہیں اور ریکارڈنگ وغیرہ کا سسٹم کئی ہاتھوں میں ہوتا ہے وہاں غلطی ہونے کا امکان ہے شکر ہے کہ آپ نے اسے ممکنات میں تو تصور کیا میاں انتظار حسین نے مسکرا کر کہا آپ نے ایک خاص واقعے کا ذکر کیا ہے جس میں ایک نوجوان زمیندار کو یہ بیماری لگ گئی تھی آپ نے فرمایا کہ وہ بہت دیر سے آپ کے پاس آیا اور زیر علاج ہوا اس بارے میں دو سوال کرنا چاہتا ہوں آپ نے مزید فرمایا کہ اس مریض کو آخری وقت میں ہسپتال لے جایا گیا مگر بیماری بگڑ چکی تھی اور مریض کی جان نہ بچائی جا سکی میرا پہلا سوال یہ کہ وہ کتنا عرصہ آپ کے زیر علاج رہا تقریباً تین ماہ اگر آپ کے کہنے کے مطابق وہ بہت دیر سے آپ کے پاس علاج کی غرض سے آیا تھا تو کیا اس سے یہ سمجھوں کہ اس کی بیماری کافی حد تک ترقی کر چکی تھی جی ہاں اس کی حالت اچھی نہیں تھی تو کیا اس وقت آپ کی یہ ذمہ داری نہ تھی کہ اسے فوراً ہسپتال میں داخل ہونے کا مشورہ دیتے کہ آپ کو پھر یہ نہ کہنا پڑتا کہ آخری وقت میں اسے ہسپتال میں داخل کرایا گیا جب اس کے صحتیاب ہونے کے امکانات بہت ہی کم رہ گئے تھے دوسرے لفظوں میں آپ کے زیر علاج ہونے کے دوران اس کی بیماری اس حد تک بگڑ گئی کہ وہ لا علاج ہو گیا جناب پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ڈاکٹر بھی کسی مریض کی گارنٹی نہ دیتا ہے اور نہ دے سکتا ہے دوسرے یہ کہ وہ امید لے کر میرے پاس آیا تھا میں نے اس کے متعدد ٹیسٹ کروائے جن میں کچھ وقت صرف ہو گیا پھر میں نے اپنے تجربے کے مطابق اس کا علاج شروع کیا اور پھر یہ بات بھی تو ہے نا کہ اگر آپ سب مریضوں کو ہسپتال بھیجنے لگے تو آپ کی اپنی پریکٹس کیسے چلے جناب یہ بات ہرگز درست نہیں ہے ڈاکٹر احسان الحق کی آواز میں غصے کی جھلک تھی میرا اندازہ تھا کہ اسے افاقہ ہوگا اور اسی لیے میں نے اسے دوا دینی شروع کی تھی مگر اس کیس میں آپ کا اندازہ غلط نکلا کوئی شخص بھی اندازے کی غلطی کا مرتکب ہو سکتا ہے گو ڈاکٹر احسان الحق نے اپنا ضبط برقرار رکھا ہوا تھا تاہم اس کے لہجے میں ہلکی سی پریشانی کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ مریض آپ کے پاس دیر کر کے پہنچا تو ظاہر ہے کہ اس نے پہلے بھی کسی سے علاج کرایا ہوگا دیہاتی علاقوں میں نسبتاً متمول لوگ بھی سب سے پہلے حکیموں اور دم درود والوں کا رخ کرتے ہیں خیر دم درود کو تو چھوڑا جا سکتا ہے میاں انتظار حسین نے مسکراتے ہوئے کہا دم درود سے افاقہ تو ہو سکتا ہے مگر کوئی نیا عارضہ لاحق نہیں ہوتا سامعین میں سے دبی دبی ہنسی کی آواز اٹھی انتظار حسین نے اپنی بات جاری رکھی کیا یہ ممکن نہیں کہ بیماری کی اصل ابتدا کسی حکیم کی الٹی سیدھی دوا سے ہوئی ہو ممکن تو ہے ممکن ہے یا عین ممکن ہے جو بھی کہہ لیں کیا فرق پڑتا ہے بہت فرق پڑتا ہے ڈاکٹر صاحب ممکنات کا دائرہ ڈھیلا ڈھالا اور وسیع ہوتا ہے جبکہ عین ممکن بات کا دائرہ تنگ اور زیادہ واضح ہوتا ہے اور اصل ایشوز کی نشاندہی آسانی سے ہو جاتی ہے آپ کا یہ خیال ہے تو یوں ہی صحیح یعنی آپ مجھ سے اتفاق کر رہے ہیں کہ یہ عین ممکن ہے کہ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو یوں ہی صحیح ڈاکٹر احسان الحق نے وکیل کی بات کاٹ کر کہا اس کے لہجے میں بے صبری اور غصے کی ملی جلی آواز تھی خواجہ معراج الزماں اور ان کی پارٹی کے دوسرے لوگوں کو اب اس بات کا اندیشہ لاحق ہو چلا تھا کہ ڈاکٹر احسان الحق میاں انتظار حسین کی باتوں میں آ کر اپنا اعتماد کھوتا چلا جا رہا تھا خواجہ معراج اٹھ کھڑا ہوا جناب والا اس نے جج کو مخاطب کر کے کہا فاضل کونسل گواہ کے منہ میں اپنے مطلب کی باتیں داخل کر کے اس سے پہلے کہ خواجہ معراج اپنی بات ختم کرتا انتظار حسین چہرے پہ تمانیت بخش تاثر لیے عدالت کو مخاطب کر کے بولا کہ وہ اس گواہ پہ اپنی جرا کو ختم کر رہا ہے عدالت میں سامعین ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے اس شور میں جج تارڑ نے میز بجا کر دس منٹ کے لیے عدالت برخاست کرنے کا اعلان کیا باہر آ کر زمان نے سگریٹ سلگایا شیخ سلیم نے تازہ پان منہ میں ڈالا اور خواجہ معراج نے صرف اتنا کہا بڑوا لومڑ کی طرح چالاک ہے اس کے پاس آرگیومنٹ نہ ہو تو لفظوں میں پھنسا لیتا ہے آخر نام اس نے مفت میں تو نہیں کمایا اس کے لہجے میں رش کی جھلک تھی عدالت دوبارہ لگی تو حجویری کیمیکل لیبارٹریز کا جواں سال کیمسٹ کامران خان گواہی کے لیے حاضر ہوا کامران صاحب خواجہ معراج نے کہا کیا آپ عدالت کو شروع سے گھی بنانے کے عمل کی تفصیل بتائیں گے بہتر جناب کیمسٹ کامران نے جواب دیا پہلی سٹیج نیوٹرلائزیشن کی ہے جسے پری نیوٹلائزیشن کہا جاتا ہے دوسری سٹیج پر بلیچنگ کی جاتی ہے اسے بھی پری بلیچنگ کہا جاتا ہے پری کا لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ دونوں عمل شروع میں پہلی بار کیے جاتے ہیں اور پھر بعد میں پانچویں اور چھٹی سٹیج پر پہنچ کر انہیں دہرایا جاتا ہے بہرحال تیسری سٹیج پر آئل کو فلٹر کیا جاتا ہے اب آئل ہائیڈروجینیشن کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو کہ چوتھی سٹیج ہے ہائیڈروجینیشن کے بعد جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا پانچویں اور چھٹی سٹیج پر دوبارہ نیوٹرلائزیشن اور بلیچنگ کی جاتی ہے آگے اس مرکب کو دوبارہ فلٹر کیا جاتا ہے اس کے بعد ڈی آڈرائزیشن کا عمل کیا جاتا ہے جو پرو آکسائڈ کے ذریعے رینسٹیڈیٹی یعنی بدبودار مادوں کا ٹریٹمنٹ ہے پھر نویں سٹیج پر آخر میں ایک دفعہ پھر فلٹریشن ہوتی ہے اور گھی کی تیاری عمل میں آتی ہے مدعی کی پیش کردہ انالیسز رپورٹ اور آپ کی رپورٹ میں خاصا فرق ہے آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے جی اس کی وجہ کا تو مجھے علم نہیں مگر ہماری لیبارٹری شہر کی ٹاپ لیبارٹریوں میں سے ہے جس پہ ہر سال گورنمنٹ کا چیک ہوتا ہے اور سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا ہے ہم نے گھی دکان سے خریدا تھا کون سی دکان سے داتا سٹور سے یہ ایک درمیانے سائز کا جنرل سٹور ہے ان کے پاس دوسرے مارکے کے گھی بھی تھے جی ہاں مختلف مینوفیکچررز کے گھی رکھے تھے ازمیر بناسپتی کا ایک ڈبہ تھا یا متعدد تھے مختلف سائز کے کئی ڈبے تھے اور آپ نے کوئی سا ایک خرید لیا جی ہاں ملک اجاز صاحب نے خریدا تھا میں ان کے ہمراہ تھا رسید رپورٹ کے ساتھ منسلک ہے اور ڈبہ وہ بھی موجود ہے کیمسٹ نے کہا عدالت میں ایگزیبٹ کے طور پر داخل کر دیا گیا ہے ڈبہ آپ نے سٹور میں کھولا یا اپنے دفتر میں لیبارٹری میں لا کر کھولا آپ اور ملک محمد اجاز موجود تھے جی ہاں ہمارے علاوہ ہمارے چیف جو کیمسٹ بھی ہیں اور پیتھولوجسٹ بھی وہاں موجود تھے ڈبہ کھولنے کے بعد سیمپل نکال کر سیل کر دیا گیا تھا انالیسز رپورٹ پر چیف صاحب کے کاؤنٹر سائن بھی ہیں میں نے پیچھے آپ کی اور مدعی کی پیش کردہ رپورٹوں میں فرق کا ذکر کیا تھا میں نے پیچھے آپ کی اور مدعی کی پیش کردہ رپورٹوں میں فرق کا ذکر کیا تھا مثال کے طور پر آپ کی رپورٹ کے مطابق گھی میں تیزابیت مقررہ حد سے تین گنا زیادہ پائی گئی ہے یعنی صفر اشاریہ چھ فیصد ہے اس سے کیا نقصان ہوتا ہے جناب اس بات کا تو مجھے علم نہیں میں صرف ایک کیمسٹ ہوں مگر ظاہر ہے کہ جو اجزاء بھی اسپیسیفیکیشن سے تجاوز کریں گے مضر رساں ہی ہوں گے ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق تیزابیت میدے میں السر پیدا کر سکتی ہے ہو سکتا ہے آپ نے کچھ دیر پہلے عدالت کو گھی کی تیاری میں آنے والے نو مختلف سٹیجز بتائے ہیں اپنی رپورٹ کی روشنی میں کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ازمیر گھی کی تیاری میں یہ سارے عوامل پورے کیے گئے ہیں جو کچھ اس فیکٹری میں ہوتا ہے اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا البتہ انالیسز کے مطابق چونکہ گھی کے مختلف اجزاء حدود سے تجاوز کرتے ہیں اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ تیاری کے دوران کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ضرور ہوتی ہے یہاں پہ خواجہ معراج نے اپنے بیان ختم کیے تو جرا کی خاطر میاں انتظار حسین اٹھا کامران صاحب وہ اپنے مخصوص تسلی آمیز مہذب لہجے میں جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر اس کی تمانیت میں فرق نہیں آ سکتا مخاطب ہوا آپ نے اپنی تعلیم ایم ایس سی کیمسٹری بتائی ہے جی ہاں کامران نے جواب دیا یعنی ایم ایس سی ٹیکنالوجی جسے عرف عام میں ایم ایس سی ٹیک کہا جاتا ہے نہیں بلکہ آپ نے M S C pure chemistry کی ہے جی درست ہے اسی لیے میں لیبارٹری انالیسس کرتا ہوں آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا میرا مقصد کہنے سے یہ ہے کہ چونکہ آپ انڈسٹریل کیمسٹ نہیں ہیں چنانچہ انڈسٹری کے مختلف طریقے کار سے گہری واقفیت نہ رکھتے ہوں گے تاہم میں باور کرتا ہوں کہ خواہ کتابی صحیح مگر انڈسٹری کا کچھ نہ کچھ علم تو آپ کو ہوگا جی کچھ نہ کچھ تو ہے اس صورت میں آپ کو علم ہوگا کہ دن رات چلنے والی مشینری میں خام مال سے لے کر تیار شدہ مرکب تک ہر ایک مرحلے پر گھنٹے گھنٹے یا آدھ گھنٹے کے بعد لیبارٹری کے ملازمین سیمپل حاصل کرتے ہیں اور ساتھ ان کے ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں نتائج کا اندراج ہوتا ہے اور یہ سلسلہ راؤنڈ دی کلاک جاری رہتا ہے جی درست اس صورت میں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں کہ چوبیس گھنٹے کے دوران کسی وقت کچھ عرصے کے لیے جو ایک منٹ سے لے کر ایک گھنٹے تک کا ہو ہو سکتا ہے کسی وجہ سے کسی ایک مرحلے پر جو خام مال سے لے کر فنش پروڈکٹ تک کوئی بھی سٹیج ہو سکتی ہے انسانی صحب یا مشینی خرابی کے باعث ہزاروں پیداواری یونٹوں میں سے سو پچاس یونٹ ایسے بھی نکل جائیں جن کے اجزاء میں کمی بیشی واقعہ ہو جائے جناب میرا ذاتی تجربہ نہیں ہے کامران نے جواب دیا مگر جیسا آپ فرماتے ہیں ممکن تو ہو سکتا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مسلسل پیداواری پلانٹ میں کبھی کبھار ایسا حقیقتاً ہوتا ہے اور اگر کسی ایسی چھوٹی بڑی ناقص کھیپ کے بارے میں شکایات موصول ہوں تو اس مال کو فوری طور پہ واپس منگوا لیا جاتا ہے اور اس کی جگہ درست مال مہیا کر دیا جاتا ہے یہ تو مالکان کی پالیسی پر منحصر ہے جناب میرے موکلان کی شروع دن سے یہی پالیسی رہی ہے جس کی تصدیق ان کے ایجنسی ہولڈر سے لے کر پرچون فروش اور عام صارفین تک سے کی جا سکتی ہے کیا آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ایسے واقعات گو روز روز نہیں ہوتے مگر جب ہوتے ہیں تو انسانی قدرت سے باہر ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے کسی پر آمدن گناہ گاری کا الزام عائد کرنا ناانصافی ہے جی کیمسٹ میاں انتظار حسین کی باتوں میں الجھ کر رہ گیا آخر وہ بولا جی ہاں میرا اور کوئی سوال نہیں یہ کہہ کر انتظار حسین بیٹھ گیا معمول کی ابتدائی کارروائی کے بعد عدالت نے اعجاز کو بیان شروع کرنے کی اجازت دی کامران کیمس صاحب نے گھی کی تیاری کے جو صنعتی مراحل بیان کیے ہیں کیا وہ درست ہیں خواجہ معراج نے پوچھا جی بالکل درست ہیں اعجاز نے جواب دیا آپ کے خیال میں ازمیر فیکٹری کے اندر گھی کی تیاری میں یہ تمام عوامل مکمل طور پر تکمیل پاتے ہیں جی نہیں میری معلومات کے مطابق ازمیر فیکٹری والے پہلے تو پانچویں اور چھٹے سٹیج یعنی پوسٹ نیوٹرلائزیشن اور پوسٹ لیچنگ کو حذف کر دیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس سے گھی کی ایک خاص مقدار ضائع ہونے سے بچ جاتی ہے اگر وہ یہ عمل صحیح طریقے پر انجام دیں تو یہ مقدار ضائع ہو جاتی ہے جسے پروسیس لاس کہتے ہیں اس مقدار کا تعین ایک فارمولے کے ذریعے کیا جا سکتا ہے وہ فارمولہ یہ ہے تیزابیت ضرب صفر اشاریہ تین جمع دو چونکہ تیزابیت یعنی ایف ایف اے پہلے ہی حد سے زیادہ ہے یعنی صفر اشاریہ چھ سات فیصد ہے اس لیے پروسیس لاس کافی ہو جاتا ہے اس نقصان کو بچانے کے لیے یہ لوگ پوسٹ نیوٹرلائزیشن اور پوسٹ بلیچنگ کو گول کر جاتے ہیں گول کر جاتے ہیں جج تارٹ نے بات کاٹ کر پوچھا جناب حذف کر دیتے ہیں اور ساتویں عمل یعنی فلٹریشن پر پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد آٹھویں اور نویں عمل کو بھی یہ کھا جاتے ہیں دش تارڑ نے دوبارہ بات کاٹ کر سوال کیا کھا جاتے ہیں سامعین میں چند ایک ہنس پڑے میرا مطلب ہے جناب کہ حذف کر دیتے ہیں اعجاز نے کہا اب خواجہ معراج نے دوبارہ اپنی بات شروع کی آپ کا مطلب ہے کہ ڈی آڈرائزیشن اور آخری فلٹریشن کے عمل بھی نہیں ہوتے جی ہاں اعجاز نے جواب دیا اس سے ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور گھی کو کیا نقصان پہنچتا ہے ڈی اور ڈورائزیشن کا تعلق بدبودار مادے پیدا ہونے کی میعاد سے ہے نتیجتاً گھی میں پرو آکسائڈ ویلیو حد سے تجاوز کر جاتی ہے اس کی نفی کرنے کے لیے یہ لوگ مرکب میں ایک کیمیکل بنام بیوٹرک ایسڈ ڈال دیتے ہیں جو اصلی گھی کی طرح کی خوشبو پیدا کرنے کا کام دیتا ہے چنانچہ بدبودار مادوں کے پیدا ہونے کا تعین کبھی نہیں ہو پاتا نویں سٹیج پر فلٹریشن ایک ایسے عمل کے ذریعے کرنی پڑتی ہے جسے ویکیوم سٹیم ڈسٹیلیشن کہتے ہیں جسے ویکیوم سٹیم ڈسٹیلیشن کہتے ہیں اس کے نہ کرنے سے انہیں بھاپ پیدا نہیں کرنی پڑتی اور بھاپ کے لیے بوائلر میں جو ایندھن جلانا پڑتا ہے اس کی بھی بچت ہو جاتی ہے نقصان گھی کو نقصان یہ پہنچتا ہے کہ آخری فلٹریشن نہ کرنے سے کئی ناخالص اجزاء اندر ہی رہ جاتے ہیں پھر نکل کر ٹریسز کو تلف کرنے کے لیے سٹرک ایسڈ ڈالنا پڑتا ہے جو نہیں ڈالا جاتا پھر نکل کی ٹریسز کو تلف کرنے کے لیے سٹرک ایسڈ ڈالنا پڑتا ہے جو نہیں ڈالا جاتا کیونکہ مہنگا پڑتا ہے اس کے علاوہ یہ لوگ اور بھی کئی ہاتھ کی صفائیاں دکھاتے ہیں مثلا سلیکٹیو ہائیڈروجینیشن کر کے گھی کا دانہ موٹا کر دیتے ہیں جس سے صارفین کو گمان ہوتا ہے کہ گھی کی کوالٹی عمدہ ہے مگر جناب علی سب سے بڑی بے ایمانی جو یہ لوگ کرتے ہیں میاں انتظار حسین نے اچھل کر لفظ بے ایمانی پر اعتراض کیا جس کے ساتھ جج نے اتفاق کیا اور اپنے اہلکار کو ہدایت کی کہ اسے کارروائی سے حذف کر دیا جائے ساتھ ہی اس نے گواہ اعجاز کو تنبیہ کی کہ عدالت کا فیصلہ صادر ہونے تک ایسے الفاظ کے استعمال سے گریز کیا جائے اور پھر اس نے بیان جاری رکھنے کا اشارہ کیا سب سے بڑی خرابی شروع میں ہی کی جاتی ہے اعجاز نے کہا جب خام مال ہی ناخالص حاصل کیا جاتا ہے وہ کیسے خواجہ معراج نے تشریح کی خاطر پوچھا جو تیل دساور سے درامت کیا جاتا ہے اس میں جو ناخالص اور سستا ہوتا ہے وہ خرید کیا جاتا ہے خالص یعنی ریفائن کیا ہوا تیل بھی آتا ہے مگر وہ مہنگا ہوتا ہے جو نان ریفائن تیل ہوتا ہے اس سے گھی بنایا جاتا ہے وہ سخت جمع ہوا ہوتا ہے آپ ازمیر گھی دیکھیں تو چھوٹی بڑی ڈلیوں کی شکل میں ملے گا اس کا بڑا آسان سا ٹیسٹ بھی ہے وہ کیا ہے خالص بناسپتی گھی کا نقطہ پگھلاؤ چونتیس سے چھتیس ڈگری سینٹی گریڈ تک ہونا چاہیے چنانچہ اگر اسے ہتیلی پہ رکھا جائے تو چند سیکنڈ میں انسانی بدن کی حرارت سے پگھلنا شروع ہو جائے گا خواجہ معراج نے جج کو مخاطب کیا اگر عدالت یہ ٹیسٹ دیکھنا چاہے تو ابھی دکھایا جا سکتا ہے جناب گھی کا ڈبہ یہاں بطور ایگزبٹ موجود ہے جج تارٹ کی آنکھوں میں پہلی بار دلچسپی کی چمک پیدا ہوئی اس نے اسبات میں سر ہلایا گھی کا ڈبہ جو کہ سیمپل حاصل کرنے کے بعد ٹیپ سے سیل کر دیا گیا تھا اور ٹیپ پر chief chemist Baqir Rizvi chemist Kamran اور اعجاز کے دستخط موجود تھے کھولا گیا اعجاز نے ہاتھ اندر داخل کر کے ایک ڈلی سے بڑے بیر کے برابر حصہ توڑا اور اسے دوسرے ہاتھ کی ہتیلی پر رکھ کر سب کے سامنے ہوا میں پھیلا دیا عدالت کے اندر یہ ڈرامائی صورت پیدا ہونے سے لوگوں کی باتوں کی بن بناہٹ پھیل گئی متعدد لوگ اپنی جگہوں سے اٹھ اٹھ کر اور ایڑیاں اٹھا کر دیکھنے لگے اعجاز کے ہاتھ کا رخ جج کی جانب تھا جو گردن لمبی کر کے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا دو منٹ گزر گئے اور سفیدی مائل گھی کی ڈلی اسی کی اسی طرح ہتیلی پہ جمی رہی ہوا میں بازو پھیلائے پھیلائے اعجاز کے ہاتھ میں ہلکی سی لرزش پیدا ہو چلی تھی ٹھیک ہے جج نے آخر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا پھر خوش دلی سے بولا اب تو آپ نے ہاتھ کی صفائی دکھا دی ہے عدالت میں موجود سب لوگ ہنس پڑے اب خواجہ معراج بھی خوش دکھائی دے رہا تھا اور بدیو زماں کی باچھیں کھلی تھیں حتیٰ کہ شیخ سلیم بھی اپنے پان خوردہ سیاہ دانت نکال کر ہنس رہا تھا صرف مدعی پارٹی جس میں آج دوسری بار حاجی کریم بخش شامل ہوئے تھے اور غصے سے منہ پھلائے بیٹھے رہے اعجاز نے ہاتھ الٹا کر کے گھی کی ڈلی ڈبے میں گرائی اور رومال سے ہتیلی کو صاف کیا خواجہ معراج اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا اور میاں انتظار حسین گھوری دار ماتھا اور رائفل کی نالی کسی کالی آنکھیں لیے اٹھا جناب ملک صاحب وہ بولا آپ دھوکہ دہی اور جال سازی سے اپنے آپ کو گورنمنٹ کا انسپیکٹر ظاہر کر کے میرے موکل کی فیکٹری میں داخل ہوئے جناب ملک صاحب وہ بولا آپ دھوکہ دہی اور جال سازی سے اپنے آپ کو گورنمنٹ کا انسپکٹر ظاہر کر کے میرے موکل کی فیکٹری میں داخل ہوئے اور غیر قانونی طور پہ ادھر ادھر گھومتے اور کمپنی کے ملازمین سے جھوٹی سچی خبریں حاصل کرتے رہے کیا آپ اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں جناب یہ ایک پریس رپورٹر کے فرائض میں شامل ہے کہ جہاں سے ہو سکے وہ خبر حاصل کرے اگر ہم لوگوں کو اپنی ڈیوٹی ادا کرنے سے روک دیا جائے تو سارے کا سارا پریس کلا دم ہو کر رہ جائے مگر پھر ملک کا اللہ ہی حافظ ملک کا ہر حال میں اللہ ہی حافظ ہوتا ہے ملک صاحب پریس کے فرائض بجا لیکن انہیں دھاندلی دھونس یا دھوکے سے ٹریس پاس کرنے کا اختیار نہیں ہے آپ فرماتے ہیں کہ آپ پریس رپورٹر ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ پیشہ ور صحافی بھی نہیں ہیں آپ پہلے اسکول ماسٹر تھے جہاں سے غیر پیشہ ورانہ حرکات کی بنا پر آپ کو برخاست کر دیا گیا پھر آپ ٹریڈ یونین لیڈر بنے رہے وہاں سے بھی کچھ عرصے کے بعد آپ کی اپنی ہی پارٹی نے آپ کو باہر نکال کھڑا کیا اب آپ نام نہاد صحافی بن کر دن دناتے پھر رہے ہیں خواجہ مراج اچھلا جنابے والا فاضل کونسل کو اچھی طرح علم ہے کہ ان باتوں کا زیر کاروائی مقدمے سے کوئی تعلق نہیں وہ صرف ایک مدعا علیہ کے کردار کو سیاہ کر کے عدالت کے فیصلے پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں جج اس اعتراض سے اتفاق کرتے ہوئے بولا میاں صاحب آپ ایک سینئر ایڈوکیٹ ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فیصلہ کرنا میرا کام ہے کہ بیان قابل اعتبار ہے یا نہیں برائے مہربانی گواہ کو بیان بھگتانے دیں انتظار حسین نے معذرت کر کے اپنا انداز جرا ترک کر دیا آپ کی سائنس کی تعلیم کس حد تک ہے اس نے قدرے نرمی سے پوچھا میری سائنس کی تعلیم تو صرف میٹرک تک ہے اعجاز نے کہا مگر یہ رپورٹ لکھنے کی غرض سے میں نے لائبریری سے کتابیں حاصل کر کے مطالعہ کیا ہے اس کے علاوہ ٹیکنیکل لوگوں سے گفتگو کر کے معلومات اکٹھی کی ہیں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گھی کی تیاری کے نقائص کو جانچنے کے لیے کسی بڑی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے اسے عام فہم طور پر بھی سمجھا جا سکتا ہے بشرط یہ کہ سائنس کا بنیادی علم موجود ہو آپ نے انتظار حسین بولا ابھی ابھی عدالت کو ہاتھ کی صفائی کے طور پر ایک ٹرک دکھایا ہے اسے سیکھنے کے لیے تو آپ نے کئی گھی کی فیکٹریوں میں ریسرچ کی ہوگی جناب یہ کوئی جادو کا تماشا نہیں بلکہ ایک سکہ بند ٹیسٹ ہے جسے عام لوگ بھی جانتے ہیں اور میں صرف ازمیر فیکٹری میں ہی گیا ہوں ظاہر ہے کہ آپ نے دہاڑی داروں سے تو یہ معلومات حاصل نہیں کی ہوں گی کسی پڑھے لکھے ٹیکنیکل شخص نے ہی آپ کو یہ باتیں بتائی ہوں گی جی ہاں اور اگر آپ صرف میرے موکل کی فیکٹری میں ہی گئے ہیں تو پھر یہ کوئی اس کمپنی کا ملازم ہی ہو سکتا ہے ممکن ہے کیا آپ عدالت کو بتا سکتے ہیں کس نے آپ کو یہ معلومات فراہم کی نو بدی الظام اپنی سیٹ پہ بیٹھا بیٹھا ہاتھ اٹھا کر چلایا نو ساتھ ہی خواجہ معراج بھی بول پڑے جناب یہ پریس کے آداب کے خلاف بات ہے اس معاملے کی وضاحت کے لیے یہ ضروری ہے کہ عدالت کے علم میں لایا جائے کہ یہ معلومات کسی کوالیفائڈ شخص کی جانب سے آئی ہیں انتظار حسین نے کہا جناب علی یہ بات غیر اہم اور غیر ضروری ہے قانونی طور پر عدالت کے لیے جن باتوں کا جاننا ضروری ہے وہ تصدیق شدہ صورت میں ریکارڈ پر موجود ہیں اعجاز نے جواب دیا میں صرف یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ معلومات آپ کو کسی ذمہ دار شخص نے فراہم کی ہیں نہ کہ کسی نے شخصی عداوت اور اناد کی بنا پر دی ہیں میں نے عرض کیا ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں اعجاز نے کہا جو باتیں ریکارڈ پر اور زبانی گواہان کی مدد سے پیش کی گئی ہیں وہ ہمارے موقف کی تائید کے لیے کافی سے زیادہ ہیں آپ کو علم ہے کہ عدالت آپ کو یہ انفارمیشن دینے پر مجبور کر سکتی ہے جی ہاں اگر عدالت چاہے تو سزا کی دھمکی کے زیر اثر مجھے فورس کر سکتی ہے پھر بھی آپ کیا عدالت کا حکم ماننے پر تیار نہ ہوں گے جج تارڑ جو صبر سے بیٹھا یہ سب سن رہا تھا بول اٹھا میاں صاحب آپ اپنے تئیں میری جانب سے کوئی بیان نہ دیں اپنے ارادے اور فیصلے کا میں خود مالک ہوں آپ اپنا بیان جاری رکھیں جناب والا نہایت ادب کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ اس معاملے کی صفائی کے لیے بے حد ضروری ہے کہ مدعا علیہ کی معلومات کا سورس عدالت کے علم میں لایا جائے اس کی اہمیت میں آگے چل کر اپنے دلائل میں واضح کر دوں گا جج چند لمحوں تک سوچتا رہا پھر اعجاز کو مخاطب کر کے بولا کیا آپ اس بات پہ رضامند ہوں گے کہ قریب آ کر میرے کان میں یا میرے چیمبر میں آ کر ان لوگوں کے نام اور مقام بتا دیں عدالت اس انفارمیشن کو جب تک ضروری ہو اس وقت تک اخفائے راز میں رکھے گی جناب علی میرے سورسز کا میرے ساتھ ایک اعتماد قائم ہے میں اسے توڑ نہیں سکتا یہ ایک راز ہے اور اپنے کال کے مطابق میں اس کا محافظ ہوں افشا نہیں کر سکتا چاہے اس کے بدلے میں مجھے سزا ہی کیوں نہ بھگتنی پڑے اچانک بدی زماں چلا اٹھا ہائے شابش بچے صحافی کی آبرو سیریز کی بیوی کی آبرو کی مانند ہے شک و شبہ سے بالا تر خواجہ صاحب جج تلخی سے بولا اپنے مواقع کو کنٹرول میں رکھیں جو مدعا علیہ ہے یا اسے سٹینڈ پر لے کر آئیں تاکہ حلف کے زیر اثر بات کرے اگر اس نے اس طرح عدالت کی کارروائی میں مداخلت کی تو میں اس پہ چارج لگا دوں گا جناب والا میرا موقل جذبات بات کی رو میں بہ کر بول گیا ہے میں اس کی جانب سے معذرت خواہ ہوں ابھی خواجہ مراج نے بات ختم نہ کی تھی کہ بیچ میں حاجی کریم بخش بول اٹھا اس کا چہرہ لال ببو تھا اور اس کی آواز کانپ رہی تھی جناب یہ سارا واقعہ چوری اور ڈاکے کی طرح ہے اس شخص نے میرے گھر میں ڈاکہ ڈالا ہے میرے وفادار ملازمین کو بہکایا ہے اس کے جھانسے میں آ کر انہوں نے اس کی آؤ بھگت کی اور اس نے ان کی باتوں کو توڑ موڑ کر میری میری حاجی کی آواز روحانسی ہو گئی عمر بھر کی محنت پر پانی پھیر دیا ہے بیچ میں میاں انتظار حسین کی آواز آ رہی تھی جناب میں اپنے موقل کی جانب سے معذرت پیش کرتا ہوں اسی دوران اعجاز نے دوبارہ بولنا شروع کر دیا حاجی کریم بخش صاحب نے مجھے گورنمنٹ انسپیکٹر سمجھ کر رشوت کی پیشکش کی تھی بیچ بیچ میں جج کی چوبی ہتھوڑے کی ٹھک ٹھک اور خاموش خاموش آپ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں میں عدالت خالی کرا دوں گا کی آوازیں آ رہی تھیں ایک وقت میں خواجہ معراج میاں انتظار حسین اور اعجاز تینوں ایک ساتھ بولتے چلے جا رہے تھے سامعین کی بن بناہٹ تیز ہو گئی تھی اور کئی لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے تھے ان کی آوازوں کے اوپر اوپر بدیو زما کی چیختی ہوئی کھانسی کی آواز اٹھ رہی تھی اس سارے منظر کے اوپر جج کا وسیلہ چہرہ دکھائی دے رہا تھا عدالت میں چند منٹ تک مکمل انتشار کی کیفیت رہی دونوں وکیل اپنے اپنے موکلان کو خاموش کرانے کی کوشش میں مصروف ہاتھ پھیلائے جج کو معذرت طلب نگاہوں سے دیکھتے جا رہے تھے کچھ دیر کے بعد آوازیں تبنی شروع ہو گئیں اور آہستہ آہستہ سامعین کی ایک آدھ آواز کے علاوہ عدالت میں خاموشی چھا گئی جج تارٹ نے غزب ناک نگاہوں سے عدالت میں چاروں طرف دیکھا جو بھی ہتھوڑا اٹھا کر سختی سے میز پہ مارا اور دوپہر کے بعد تک عدالت برخاست کرنے کا حکم دیا پھر وہ اٹھ کر تیزی سے اپنے چیمبر میں چلا گیا اس کی چال سے برہمی مترشا تھی عدالت کے احاطے سے ذرا باہر نکل کر نان بھائی کی دکان تھی جہاں خواجہ معراج بدی الزما اعجاز شیخ سلیم اور دو جونیئر وکیل میز کرسیوں پر بیٹھے ماش کی دال کے ساتھ روٹی کھا رہے تھے سب خاموش تھے آخر بدیو زمان نے جرت کر کے بات کی مقدمہ تو خواجہ ہماری فیور میں جا رہا ہے تمہاری بات میں دو سکم ہیں بدی خواجہ مراج نے کہا ایک تو یہ کہ مقدمہ ہماری فیور میں نہیں جا رہا ایک حد تک جا رہا ہے آپ لوگوں نے جج کا موڈ بگاڑ کر کام خراب کر دیا ہے دوسرا یہ کہ مقدموں کے فیصلے ججوں کے ارادوں پر ہی منحصر ہوتے ہیں کیا مطلب مطلب یہ کہ اس کا ارادہ کس کے حق میں فیصلہ دینے کا ہے میری ریسرچ بتاتی ہے کہ آدمی چال باز ہے اس کے ارادے کوئی بھانپ نہیں سکتا جہاں جہاں سے تبدیل ہو کر آیا ہے وہاں سے خبریں ملی ہیں مگر خواجہ صاحب شیخ سلیم نے معصومیت سے پوچھا قانون بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں میاں صاحب یہاں قانون شنون نہیں چلتا خواجہ معراج شیخ سلیم کے لہجے کی نقل میں بولا آپ نے کوئی مقدمے بھگتے ہیں توبہ جی توبہ شیخ سلیم نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا مجھے تو بدی نے گھسیٹ لیا ہے میں کہا اس گن میں پیر رکھتا ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں قانون کوئی اینٹ پتھر کی طرح پکی چیز نہیں ہوتی یہ جج کے ہاتھ میں گیلی مٹی ہوتی ہے جیسی شکل جیسی شکل چاہے ویسی بنا دے خاموشی سے سب نے کھانا ختم کیا ان سے اگلی میز پر ایک آدمی سوٹ پوٹ پہنے اکیلا بیٹھا چائے پی رہا تھا اور مستقل انہیں دیکھتا جا رہا تھا اعجاز نے ایک آدھ بار اس پر سرسری نظر ڈالی اسے محسوس ہوا کہ یہ شخص عدالت کے سامعین میں بھی موجود تھا مگر وہاں پہ متعدد لوگ عدالتوں سے فارغ ہو کر اکیلے دکیلے دو دو چار چار کی ٹولیوں میں بیٹھے کھا پی رہے تھے اعجاز نے اپنے لوگوں کے لیے چاہ کا آرڈر دیا بدیو زمانے چائے کی پیالی کے ساتھ دو تین سگریٹ پیے پھر سب وہاں سے فارغ ہو کر اٹھے اور عدالت کی جانب چل دیے ابھی عدالت لگی ہی تھی کہ میاں انتظار حسین کا ایک جونیئر تیزی سے اندر داخل ہوا اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل میں سے دو تین کاغذ نکال کر انتظار حسین کو دیے انتظار حسین انہیں غور سے پڑھتا رہا جبکہ جونیئر اس کے کان میں خسر پھسر کرتا رہا انتظار حسین نے اٹھ کر عدالت کو مخاطب کیا جناب والا ہمیں کچھ نئی معلومات دستیاب ہوئی ہیں جن کے پیش نظر میں اپنے موکلان کی جانب سے مدعا علیہ کے خلاف جعل سازی کی ایک درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں برائے مہربانی بغرض انصاف اسے پیش کرنے کی اجازت دی جائے اس کے علاوہ ہم ایک ایسا ریکارڈ بھی پیش کریں گے جس کے مطابق وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں جس کا فیصلہ جناب خود کریں گے ہمیں چند گھنٹے کی مہلت عنایت فرمائی جائے تاکہ ہم درخواست تیار کر سکیں جج تارٹ کے چہرے پر اب شدید اکتاہٹ تاری تھی اس نے کوشش کر کے معمول کا لہجہ اختیار کیا کون سی نئی معلومات کی بنا پر آپ مہلت طلب کر رہے ہیں جناب میں پیش از وقت ان واقعات کا بیان کرنا نہیں چاہتا بھائی آپ کی تازہ ریکویسٹ کی گراؤنڈ کیا ہے عدالت کا وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا میں آپ کے قریب آ کر بتانے کی اجازت چاہتا ہوں جج کے اس بات میں سر ہلانے پر میاں انتظار حسین بینچ کے قریب کھڑا ہو کر سرگوشی میں بات کرنے لگا ساتھ ہی اس نے چند کاغذات جج کو پکڑائے جج نے انہیں ایک نظر دیکھا الٹا پلٹا پھر اگلے روز تک التوا دے کر عدالت برخاست کرنے کا اشارہ دیا خواجہ معراج اٹھا جناب علی جس بنیاد پر التوا دیا جا رہا ہے وہ ہمارے علم میں بھی لائی جائے خواجہ صاحب میں زبانی بات کو ریکارڈ پر نہیں لا سکتا کل مدیان کی جانب سے درخواست موصول ہوگی تو ساری بات ریکارڈ پر آ جائے گی اور آپ کو علم ہو جائے گا اس صورت میں اگر ہمیں بھی جواباً مہلت کی ضرورت پڑی تو اس پر ہمدردانہ غور فرمایا جائے کل کا دن تو آنے دے سب کچھ سامنے آ جائے گا جج تارٹ نے کہا عدالت میں سامعین کی باتوں کا شور پیدا ہوا جو عدالت کے خالی ہوتے ہوتے ختم ہو گیا ادیان کی پارٹی کے چہروں پر بشاشت تھی خاجہ معراج اور ساتھیوں کے چہرے تفکر میں ڈوبے ہوئے تھے عدالت سے نکل کر وہ سب کوئی بات کیے بغیر ایک دوسرے کو دیکھ کر پریشانی سے سر ہلاتے ہوئے سیدھے خواجہ معراج کے دفتر پہنچے خواجہ معراج نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا کوئی ایسی بات جس کا مجھے علم نہیں ایک ایک بات آپ کے سامنے ہے بدی الماں نے کہا ہمارا کیس تو بڑا اسٹرانگ جا رہا ہے ایسی کون سی بات ہو سکتی ہے خواجہ معراج چند منٹ تک تھوڑی پہ ہاتھ رکھے سوچتا رہا اس کے چہرے سے ظاہر تھا کہ اس کا دماغ نہایت تیزی سے کام کر رہا ہے اچھا پھر وہ بولا اب ہمیں اسٹریٹجی کے رخ تبدیل کرنے پڑیں گے اب آپ گھر جائیں اور کل صبح سات بجے سب یہاں پہ جمع ہو بدی اعجاز شیخ صاحب صبح سات سے ایک منٹ بھی دیر نہ ہو ان بھڑووں کی تازہ انفارمیشن کا میں پتہ نکالتا ہوں صبح سات بجے اس نے انگلی کی نوک میز پہ رکھ کر کہا یاد رہے تینوں آدمی خواجہ معراج اور اس کے دو جونیئر وکیلوں کو دفتر میں چھوڑ کر وہاں سے رخصت ہوئے اگلی صبح پونے سات بجے جونیئر وکیلوں سمیت سب لوگ دفتر میں حاضر تھے ٹھیک سات بجے خواجہ میرا جا پہنچا اس کے ماتھے پہ تیوری تھی جس سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ نیند کی کمی کے باعث تھی یا کسی اور وجہ سے تھی اپنی کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے ہی وہ پھٹ پڑا ٹائپو پریس کا مالک کون ہے شیخ سلیم بدی الماع نے اشارہ کر کے بتایا یہ مجھے علم ہے میں پوچھتا ہوں اصل مالک کون ہے مدی نے ایک دو سیکنڈ تک لاجواب سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا میں بتا رہا ہوں خواجہ وہ بولا کہ شیخ سلیم ہی مالک ہے اس نے اسلم شاہ سے پریس خرید لیا تھا بدی مجھے غلط راستے پہ لگانے کی کوشش نہ کرو ہم نے جو ملکیت کا ریکارڈ درست کرنے کی درخواست دی تھی اس میں شیخ سلیم کو سینئر پارٹنر قرار دیا گیا تھا اس تغاثے میں صرف پریس کا نام لکھا گیا ہے اور مدعا علیہ میں پراپ رائٹر درج ہے اس وقت شیخ سلیم سینئر پارٹنر کی حیثیت سے پراپ رائٹر ہی تھا گڑبڑ والی بات ہے خواجہ معراج بولا جج کو صرف ایک بہانے کی ضرورت ہے چھٹا ہوا بدماش ہے اس ملکیت کے معاملے میں مجھے پہلے ہی اندیشہ تھا اس کے علاوہ اور کوئی بات میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہو نہ ہو کچھ اسی کا قصہ نکل سکتا ہے مگر میں بھی سویا نہیں رہا سب معلومات اکٹھی کر لی ہیں اب تم تینوں میری بات کان کھول کر سنو تم میں سے کوئی بھی ایک لفظ منہ سے نہیں بولے گا جج کے اختیار میں یہ بھی ہے کہ وہ کسی کو حکمن بلا سکتا ہے مگر میں سنبھال لوں گا تم اپنے پبلک انٹرسٹ اور اپنے اصولوں کو اندر کی جیب میں رکھو یہ قانون کا معاملہ ہے اب قانون کی لڑائی ہوگی سمجھ لیا ہاں جی شیخ سلیم نے سب سے پہلے جواب دیا عدالت کے اندر جب میاں انتظار حسین نے درخواست پیش کی تو ایک مزید دھماکہ ہوا بیان یہ کیا گیا کہ ٹائپو پریس سے ایک چالو روٹا پرنٹ مشین نکال کر اسے نامعلوم مقام پر پہنچا دیا گیا ہے اور اس کی جگہ پر ایک چالیس سال پرانی ناکارہ مشین غالباً کسی کباڑی کی دکان سے اٹھا کر رکھ دی گئی ہے چنانچہ اس وقت پریس میں ایک دستی پیپر کٹر چند ایک دوسرے چھوٹے موٹے اوزار اور یہ نکارہ مشین رکھی ہے اس کل سامان کی قیمت چند سو روپے سے زیادہ نہیں ہے مدعا علیان کی یہ حرکات توہین عدالت میں آتی ہیں کیونکہ عدالت کے حکم نامے میں واضح طور پر ہدایت ہے کہ مدعا لے آن کی جائیداد میں سے کوئی شے اٹھائی یا فروخت نہ کی جائے جب تک کہ اس تقاضے کا فیصلہ نہ ہو جائے استدعا ہے کہ مدعا لے آن کے خلاف جال سازی اور توہین عدالت کے مقدمے درج کیے جائیں یہ بات مدعا علی میں سے کسی کے علم میں نہ تھی چند لمحوں تک وہ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے شیخ سلیم کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں اس نے بے اختیار کرسی سے آہستہ آہستہ اٹھنا شروع کیا جیسے اسے احساس ہو کہ عدالت اس پہ فرد جرم عائد کرنے والی ہے اس کی دوسری جانب بیٹھے ہوئے جونیئر وکیل معیز الرحمان نے یہ دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے شیخ سلیم عدالت سے اٹھ کر بھاگنے کا ارادہ رکھتا ہو اس نے شیخ سلیم کی کمر کو دونوں بازوؤں کے حلقے میں مضبوطی سے پکڑا اور کھینچ کر اسے کرسی پہ بٹھا دیا خواجہ معراج اٹھا جناب علی کوئی گواہان پیش نہیں کیے گئے جو اس امر کی تصدیق کریں کہ یہ واقعہ عمل میں آیا ہے اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ پریس میں رکھی ہوئی مشین در حقیقت وہی مشین نہیں ہے کہ جو اول روز سے موجود تھی میاں انتظار حسین جواب میں بولا غالب امر ہے کہ یہ حرکت رات کے اندھیرے میں کی گئی ہے جس کی وجہ سے اس کے عینی شاہد موجود نہیں ہیں اور پریس کے دو ملازمین کے لب بھی سیے ہوئے ہیں یہ ایک قدرتی امر ہے کہ وہ کیسے اپنے مالکان کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں خواجہ معراج حاضر دماغی سے کام لیتا ہوا بولا فاضل کونسل سچ فرما رہے ہیں بالکل اسی طرح جیسے ان کے موکلان کے اکاؤنٹنٹ اور کیمسٹ ملازمین ان کے خلاف گواہی نہیں دے سکتے یہ ایک قدرتی امر ہے عدالت کے مجمع سے دو چار لوگوں کی ہنسی کی آواز اٹھی جج نے اپنا چوبی ہتھوڑا اٹھا کر میز بجائی عدالت میں خاموشی ہو گئی خواجہ صاحب جج بولا اب ہم اس بات سے آگے نکل آئے ہیں میاں صاحب کو بیان جاری رکھنے دیں میں یہ عرض کر رہا تھا میاں انتظار حسین نے کہا کہ گواہان کی عدم موجودگی کے باوجود الزام کو ثابت کرنا آسان ہے کسی بھی پریس مشین کا علم رکھنے والے انجینئر مکینک پارٹنر کو بھیج کر مشین کی انسپیکشن کرائی جا سکتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ کیا یہ مشین پرنٹنگ کر بھی سکتی ہے یا کہ عرصہ تیس سال سے چلی ہی نہیں ہے اور نہ ہی چلنے کے قابل ہے اس کے علاوہ بے بانگ دہل کا پرچہ سامنے رکھ کر ایکسپرٹ سے رپورٹ حاصل کی جا سکتی ہے کہ یہ پرنٹنگ اس مشین کا کام ہے یا کسی دوسری کا اس وقت خواجہ معراج اس مخمصے میں تھا کہ عدالت سے وقت مانگے یا کہ کارروائی چلنے دے اگر وقت لیتا ہے تو عدالت کو از خود عقائق کی تصدیق کا موقع فراہم ہو جاتا ہے اگر کارروائی جاری رہنے دیتا ہے تو اس کے پاس جوابی دلائل میں وزن پیدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے آخر اس نے فیصلہ کیا کہ اس موقع پر مہلت مانگنا فائدہ مند رہے گا اس نے حقائق کی تصدیق کرنے کی بنا پر عدالت سے مہلت کی درخواست کر دی جج نے اگلے روز تک وقت دیتے ہوئے کہا یہ سوچ لیں کہ اس معاملے میں اگر آپ نے مدیان کے دعویٰ کی مخالفت کرنے کی ٹھانی تو پھر اگلا قدم یہی ہو سکتا ہے کہ عدالت خود جا کر موقع کا معائنہ کرے مقدمے کے دوران کسی کو پریس کی جانب توجہ دینے کا خیال بھی نہ آیا تھا ٹائپو پریس پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک زنگ آلود مشین پڑی تھی جسے ایک نظر دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا تھا کہ کسی کباڑی کی دکان کے باہر کھلے آسمان تلے سال ہر سال تک پڑی رہی ہے اور لوہے کے بھاؤ بھی نہیں بک سکتی کاغذ کا سارا سٹاک بھی غائب تھا اس کے بعد اسلم شاہ کی تلاش شروع ہوئی مگر اسلم شاہ گویا روئے زمین سے غائب ہو چکا تھا اس کے گھر پہ تالا پڑا تھا اور محلے داروں دوستوں عزیزوں میں سے کسی کو علم نہ تھا کہ وہ کہاں تھا مایوس ہو کر سب خواجہ معراج کے دفتر میں جمع ہوئے شیخ سلیم کی بدہواسی کا یہ عالم تھا کہ اس کے پان کی پیک کرتے کے دامن پہ لمبی لمبی خونی لکیریں بناتی ہوئی بہتی جا رہی تھی جو راستے میں چلتے ہوئے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی جاتی تھی آخر لگ بھگ آدھی رات کے وقت ان کی آپس کی بحث ختم ہوئی اب مقدمہ فی الحال یہیں پہ چھوڑنا پڑے گا خواجہ معراج نے ڈرامائی انداز میں کہا چھوڑنا پڑے گا بدی الزمان نے چونک کر پوچھا یہ میری ریپیٹیشن کا سوال ہے انتظار حسین نے آج تک مجھ سے کوئی مقدمہ نہیں جیتا تو کیا بدی زماں حق لاتا ہوا بولا تو خواجہ کیا تم ہمیں فارغ کر رہے ہو فارغ کیا بکواس کر رہے ہو بدی فارغ تو تجھے میں مر کر بھی نہیں کروں گا اپنی فیس تیرے ذمے چھوڑ جاؤں گا جو تو میرے وارثوں کو ادا کرے گا وہ منہ کھول کر ہنسا پھر فوراً سنجیدہ ہو کر بولا مقدمے کا رخ بالکل بدل چکا ہے وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا جج ہوسٹائل ہو گیا تھا لیکن میں بھی آپ لوگوں کی طرح آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھا رہا میرے پاس بھی ایک ہتھیار ہے میں اسے استعمال کرنا نہیں چاہتا تھا مگر اب کرنا پڑے گا وہ کیا ہے خواجہ تمہیں میں ابھی سے بتا دوں تو کل سارے شہر کو پتہ چل جائے گا بس خاموشی سے دیکھتے جاؤ کل جج کا اندیا اور اس کا رخ دیکھ کر فیصلہ کروں گا اب آپ سب گھر جائیں اور کل عدالت لگنے سے آدھ گھنٹہ پہلے وہاں پہنچ جائیں اگلے روز جج محمد حسین تارڈ نے فریقین سے اپنے خطاب میں مقدمے کو مختصرا نپٹانے کے لیے کہا جس کے دوران اس نے استغاثے کی غیر معمولی طوالت کے علاوہ مدیان کی آخری درخواست کا بھی ذکر کیا اس کے بعد اس نے میاں انتظار حسین کو آخری دلائل کی شکل میں عدالت سے خطاب کی دعوت دی انتظار حسین نے دلائل شروع کیے تو خواجہ معراج اس کی طرف سے توجہ ہٹا کر اپنے جونیئر کو درخواست کی نوک پلک درست کرنے کی ہدایت دینے لگا میں نے جو دلائل پیش کیے ہیں میاں انتظار حسین کہہ رہا تھا اور جو مزید شواہد عدالت کے روبرو رکھے گئے تھے یا عدالت کے نوٹس میں آئے ان کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مذکورہ رپورٹ کو لکھنے اور شائع کرنے میں بد دیانتی کار فرما تھی کیونکہ یہ نام نہاد صحافی جس کا اصل پیشہ زمینداری اور گڑ کا بپار ہے اور جو مختلف اوقات میں ٹریڈ یونین کے کام میں بیرونی ایجنٹ کے طور پر کام کرتا رہا اور آخر میں شرنگیزی کے الزام میں اس کی اپنی پارٹی نے اسے باہر نکال کیا تھا جال سازی کے ذریعے میرے موکلان کی پراپرٹی کی حدود میں داخل ہوا اور وہاں اس نے دھوکے کی آڑ میں ان کے ملازمین کو ورگلا کر جھوٹی رپورٹ تیار کی پھر وہ ایک ایسے شخص کے پاس گیا جس کا پیشہ ہی اپنے نام نہاد ہفتہ وار اخبار میں شریف لوگوں کی پکڑیاں اچھالنا اور انہیں بلیک میل کرنا ہے ان دونوں نے ایک سازش کے تحت یہ رپورٹ چھاپی اور پبلک میں تقسیم کی ان کا اصل مقصد کیا تھا اس کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے مگر ایسا موقع آنے سے پہلے ہی میرے موکلان نے قانون کا سہارا لیا مدعا علیان کی بدنیتی کا اگر مزید کوئی ثبوت درکار تھا تو وہ ان کی تازہ ترین حرکات سے سامنے آ گیا ہے چنانچہ شواہد آمدہ سے مدعی کا مقدمہ ہر جانا پوری طرح ثابت ہوتا ہے اور وہ مطلوبہ یا مدویہ رقم حاصل کرنے کا حق تار ہے اور اس روشنی میں دعویٰ بما خرچہ ڈگری فرمایا جائے جج نے خواجہ معراج کو اپنے دلائل دینے کی دعوت دے دی تھی کہ خواجہ معراج نے اٹھ کر کہا میں اپنے موکلان کی جانب سے اس عدالت پر عدم اعتماد کی درخواست دے رہا ہوں جس میں استدا کی گئی ہے کہ اس مقدمے کو کسی دوسری عدالت میں تبدیل کیا جائے جج تارڈ منہ سے کچھ بولے بغیر غصے اور حیرت کے ملے جلے جذبات لیے وکیل کو دیکھتا رہا پھر سامعین کے شور کو دبانے کے لیے اس نے دو تین بار اپنا چوبی ہتھوڑا میز پر مارا خواجہ معراج کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جسے ہوا میں لہرا کر وہ بولا ہمارے پاس یہ ایک شہادت ہے جس کی ٹھوس بنیاد پر ہمارا موقف ہے کہ آپ اس مقدمے میں غیر جانبداری سے انصاف نہیں کر سکتے اس نے آگے بڑھ کر وہ کاغذ جج کے سامنے رکھ دیا جج نے ایک نظر اسے دیکھا اور آنکھیں ہٹا لی کوشش کر کے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا آپ نے پہلے ہی عدالت کا بہت وقت ضائع کیا ہے وہ کم و بیش متوازن آواز میں بولا اب آپ توہین عدالت کے جرم سے بچنے کے لیے یہ کاغذ کا ٹکڑا خدا جانے کہاں سے بنوا کر لے آئے ہیں میں اس لیٹ شہادت کو نہیں مانتا آپ واپس لے جائیں دس منٹ کے لیے عدالت برخاست کرتا ہوں اس کے بعد فیصلہ سناؤں گا اس نے چوبی ہتھوڑا میز پر مارا اور اٹھ کر اپنے چیمبر میں چلا گیا اس کے جاتے جاتے خواجہ میں رات چلایا آپ اس شہادت کی روشنی میں نہ اس مقدمے کی سماعت کے اہل ہیں نہ فیصلہ سنانے کے ہم کارروائی کا بائیکاٹ کرتے ہیں جج سنی ان سنی کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا اسی وقت خواجہ معراج نے اس بڑے سائز کے کاغذ کی پانچ سات کاپیاں سامعین میں تقسیم کر دیں کاپیاں ہاتھوں ہاتھ لی گئیں اور ایک سے دوسرے کو منتقل ہونے لگیں ایک کاپی میاں انتظار حسین تک پہنچی جسے دیکھ کر میاں انتظار حسین نے رد کرنے کے انداز میں ہاتھ ہوا میں لہرایا اور کاپی اپنی پارٹی کے دوسرے افراد کو پکڑا دی اسے دیکھ کر دوسروں کے چہرے پہ کچھ پریشانی کے آثار نمودار ہوئے یہ چند ماہ پرانی اخبار کی ایک تصویر تھی جس میں حاجی کریم بخش کی پوتی کی شادی کے موقع پر جج محمد حسین تارٹ کو دلہا دلہن اور حاجی کے علاوہ چند دوسرے عزیزوں کے ہمراہ درمیان میں بیٹھا ہوا دکھایا گیا تھا خواجہ معراج نے جونیئر وکیل معیز الرحمان کو عدالت میں ٹھہرنے کی ہدایت کی اور باقیوں کو لے کر باہر نکل گیا عدالت کے دروازے سے کچھ فاصلے پر چار آدمی جیبوں میں ہاتھ دیے کھڑے تھے خواجہ معراج ایک جونیئر وکیل اعجاز اور شیخ سلیم پانچواں شخص بدی الزماں تھا جس کے دونوں ہاتھ مصروف تھے وہ ایک سگریٹ سلگاتا دو طویل کش لے کر دیر تک کھانستا رہتا جس سے اس کا چہرہ سرخ اور آنکھیں عشق آلودہ ہو جاتی پھر سگریٹ پھینک کر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دوسرا سلگاتا دوسرے چاروں پاس کھڑے خفیف سی پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے صبر کر بدی خواجہ معراج نے کہا صبر کر دھوئیں کی چمنی بن کر ماحول کو کسیف کر رہا ہے خواجہ بدی وزما کھانسی کے دورے سے فارغ ہو کر رندی ہوئی آواز میں بولا کہیں معاملہ ہاتھ سے تو نہیں نکل جائے گا نکل کے جائے گا کہاں اب یہ معاملہ تیرے ہاتھ میں نہیں میرے ہاتھ میں ہے قانون کا میدان ابھی کھلا پڑا ہے تارڈ فیصلہ تو ہمارے خلاف دے گا دینے دو ایسا فکس کروں گا کہ یاد رکھے گا خواجہ معراج نے کہا بدیو زما کو ایک کش کے بعد ایسا اچھو لگا کہ اس کی سانس رکنے کو آئی اعجاز نے اس کی پشت پہ ہاتھ مار کر اس کا دم ہموار کیا چند منٹ کے بعد عدالت میں ایک شور اٹھا سب کی توجہ اس طرف مبزول ہو گئی اللہ رحم کرے شیخ سلیم نے کہا معیز الرحمان بھاگتا ہوا کمرہ عدالت سے باہر آیا اس نے ایک کاغذ پہ اپنے شکستہ خط میں لکھی ہوئی عبارت خواجہ معراج کے ہاتھ میں تھمائی خلاف چلا گیا ہے وہ بولا جلدی میں اتنا ہی لکھ سکا ہوں سب خواجہ معراج کے دائیں بائیں اور رقب میں کھڑے ہو کر پڑھنے لگے مدئی نے اپنا کیس ثابت کر دیا ہے مدعان کے عدم تعاون کے رویے کے باوجود مختلف عوامل کے پیش نظر نرمی کا رویہ اختیار کرتا ہوں تاہم انصاف کے تقاضے کے مطابق مدعی کے حق میں فیصلہ ناگزیر لیان ازالہ حیثیت عرفی مجموعی طور پہ پچہتر ہزار روپے مدعی کو ادا کریں سات یوم کی رخصت برائے اپیل خواجہ معراج نے دونوں ہاتھوں میں کاغذ کو چرمر کر کے اس کا چھوٹا سا گولہ بنایا اور زمین پر پھینک دیا ایک منٹ تک سب خاموش ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے خواجہ صاحب پھر شیخ سلیم بولا بس بس کا کیا مطلب قید کی سزا تو نہیں ہوئی شیخ صاحب تمہیں قید کی پڑی ہوئی ہے میں اسے ایک پائی بھی دے جاؤں تو میرا نام خواجہ معراج دین سے بدل کر سراج الدین ارائی رکھ دینا میں کچی گولیاں نہیں کھیلا قید کی فکر سے آزاد ہو کر شیخ سلیم کو زبان لگ گئی مگر خواجہ صاحب قانون تو ہمارے حق میں جا رہا تھا بالکل جا رہا تھا مگر شیخ صاحب یہ خواجہ مراج نے ہاتھ آگے بڑھایا اور شیخ سلیم کی آنکھوں کے قریب انگلیوں پر انگوٹھا رگڑ کر دکھایا ہین ہاں جی ہین ہاں جی کا کیا مطلب پیسہ شیخ سلیم پیسہ تارٹ پیسہ کھا گیا ہے اوکاڑے کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہے جہاں کل چار ایکڑ اس کی زمین ہے اور ایک کچا پکا مکان ہے کھائے گا کیسے نہیں پیسہ چل گیا ہے سمجھ گئے ہاں جی مگر اللہ کا شکر ہے قید کی سزا سے بچ گئے یار شیخ خواجہ میراج انتہائی اکتائے ہوئے لہجے میں ہاتھ جوڑ کر بولا جا اب تو جا پھر اس نے دونوں ہاتھ جدا کر کے شیخ سلیم کے سامنے اس طرح لہرائے جیسے اس کو ہوا دے رہا ہو جا گھر جا تجھے کچھ نہیں ہوتا شیخ سلیم حیران کھڑا خواجہ میراج کو دیکھتا رہا پھر بولا میں نے تو کچھ نہیں کہا خواجہ صاحب شکریہ کا لفظ ہی بولا ہے میرا شکریہ ادا کرنے کا وقت ابھی نہیں آیا نہیں جی خدا کا شکریہ ادا کیا ہے خواجہ میرا چند لمحوں تک اسے ایسے اجمبے سے دیکھتا رہا جیسے اس کو اپنی آنکھوں پہ اعتبار نہ آ رہا ہو پھر اس نے تسلی کے انداز میں شیخ سلیم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو جا مسجد میں شکرانے کے نفل ادا کر صدقے دے چار چھ دن آرام کر تجھے کوئی نہیں پوچھے گا میری بات پہ یقین کر تو اس کے بعد بھی کوئی نہیں پوچھے گا شیخ سلیم اسی حیرانی کے عالم میں بڑب بڑایا خواجہ صاحب تو ایسے ہی ناراض ہو رہے ہیں بدیو زما کو یکے بعد دیگرے متعدد گہری بلغمی کھانسی کے دورے پڑے جب وہ سنبھلا تو خواجہ معراج سے مخاطب ہوا اب اب کیا دیکھو عدالت پر عدم اعتماد اور منتقلی کی درخواست دی جا چکی ہے مگر بیچ میں اس نے فیصلہ بھی سنا دیا ہے یہ اس کے اختیار میں تھا اب تین رستے ہیں خواجہ معراج تین انگلیاں اٹھا کر بولا ہماری درخواست کا فیصلہ ایک مس ٹرائل کی درخواست اور ری ٹرائل کی استدعا دو اور تیسری تو پھر عدالت عالیہ میں اپیل ہے ہی میں نے بتایا نا کہ قانون کا میدان کھلا پڑا ہے تم گھر جاؤ اور لمبی تان کر سو جاؤ اگر اپیل کرنی پڑی تو پھر چند ہزار کی ضرورت پڑے گی مگر وہ سٹیج ابھی دور ہے تم نے دیکھا کہ تارڑ نے فیصلے میں نرمی اور درگزر کے الفاظ استعمال کیے ہیں یہ باتیں بدباش نے ویسے ہی نہیں کر دیں اپنی تصویر دیکھ کر اس کے پیر اکھڑ گئے ہیں اسے پتہ ہے کہ اگر ہم تن دہی سے جٹے رہے تو فیصلہ کلعدم ہو سکتا ہے تارڑ نے اپنے آپ کو اس مقدمے کی سماعت سے ڈی بار کر لیا ہے عدالت عالیہ ری ٹرائل کے لیے کسی دوسرے جج کے پاس واپس بھیج سکتی ہے تم فکر نہ کرو خاص طور پہ جب کہ سب اخبار اس کیس میں دلچسپی لے رہے ہیں اور کمنٹ آ رہے ہیں خاص طور پر جب کہ سب اخبار اس کیس میں دلچسپی لے رہے ہیں اور کمنٹس بھی آ رہے ہیں بدی نے تائیدن کہا اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی موٹی سی فائل کھول کر دکھائی سب تراشے میں نے جمع کیے ہوئے ہیں یہ دیکھو پاک پٹن کے ایک ہفتہ بار نے تو اداریہ بھی بڑا اسٹرانگ لکھ مارا ہے حالانکہ کیس سب جیوڈس تھا مگر دلیر آدمی ہے میں کہتا ہوں ہمارے اضلاع کا پریس قومی پریس کی نسبت کہیں زیادہ جرت مند ہے یہ نام نہاد قومی اخبار تو حکومت کے اشتہاروں کے چکر میں گھومتے رہتے ہیں اور ساٹھ ساٹھ صفحے کے بیکار اخبار چھاپ کر ہمارا سرمایہ ضائع کرتے رہتے ہیں ان کو اس روز ہوش آئے گا جب ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ رہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے خواجہ معراج بے صبری سے بولا اب تم جاؤ جب ضرورت پڑی تو بلوا لوں گا درست درست بدیو زمان نے کہا بالکل درست مگر اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے سکتے کی حالت میں بول رہا ہو اعجاز نے ابھی موٹر سائیکل پر پیٹ جمائی ہی تھی کہ عقب سے ایک آدمی اس کے پاس آ کھڑا ہوا اس کی شکل اعجاز کو مانوس سی لگی پھر اس نے پہچانا کہ یہ وہ خوش پوش آدمی تھا جسے وہ تقریباً ہر روز عدالت میں دیکھتا تھا اور جو عموماً اعجاز کے پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا تھا وہ ہمیشہ بھوسلے رنگ کے کوٹ پتلون سفید قمیض اور ٹائی میں ملبوس ہوتا تھا شکل سے وہ کوئی متمول شخص دکھائی نہ دیتا تھا بلکہ درمیانے درجے کا دفتری اہلکار معلوم ہوتا تھا ایک آدھ بار اعجاز نے اسے عدالت کے باہر بھی دیکھا تھا جہاں وہ اعجاز اور اس کے ساتھیوں سے کچھ فاصلے پر کھڑا انہیں اس طرح دیکھ رہا ہوتا تھا جیسے اسی مقصد کے لیے وہاں کھڑا ہو اعجاز کو اپنی سابقہ زندگی میں سینکڑوں نواقف لوگوں سے واسطہ پڑ چکا تھا یہ سوچ کر کے کہ یہ شخص ان میں سے ہی کوئی ایک ہوگا جو اسے شاید پہچانے کی کوشش کر رہا تھا اعجاز نے اس کی جانب زیادہ توجہ نہ دی تھی السلام علیکم وہ آدمی بولا وہ اپنی بائی سائیکل تھامے کھڑا تھا اس نے پتلون کے پانچے لپیٹ کر ان کے گرد کلپ چڑھائے ہوئے تھے تاکہ پتلون سائیکل کی چین میں الجھنے نہ پائے اعجاز نے موٹر سائیکل پہ بیٹھے بیٹھے سلام کا جواب دیا میں بے بانگ دہل کا مستقل خریدار تھا وہ شخص بولا میں عدالتی کارروائی کے دوران بھی موجود تھا میرے دل میں آپ کے لیے انتہائی احترام کے جذبات ہیں میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں جی اعجاز نے کہا ذرا باہر سڑک تک تشریف لے جا سکتے ہیں آپ کو تکلیف تو ہوگی ذرا باہر سڑک تک تشریف لے جا سکتے ہیں آپ کو تکلیف تو ہوگی مگر پانچ سات منٹ کی بات ہے میں آگے آگے چلتا ہوں یہ کہہ کر جواب کا انتظار کیے بغیر وہ سائیکل پہ سوار ہو کر تیز تیز چلاتا ہوا عدالت کے احاطے سے نکل گیا اعجاز ہلکی رفتار سے موٹر سائیکل پر اس کے پیچھے روانہ ہوا سڑکوں پر ادھر ادھر دو تین کلومیٹر کاٹنے کے بعد بائی سائیکل سوار ایک ایسی تنگ سی سڑک پہ پہنچا جس کے ایک جانب کچھ کھلی زمین تھی اور دوسری جانب مکان بنے تھے سڑک کا نقشہ ویران تھا سائیکل روک کر اس نے آگے پیچھے دیکھا کوئی آدمی دکھائی نہ دے رہا تھا جیسے ہی اعجاز نے اس کے پاس پہنچ کر موٹر سائیکل روکی اس شخص نے بائی سائیکل کے ہینڈل کے ساتھ لٹکا ہوا ایک سفید رنگ کا پلاسٹک کا عام سا تھیلا اتارا اور اعجاز کی جانب بڑھا دیا یہ کچھ کاغذات ہیں وہ بولا دستاویزات ہیں جو کسی ذریعے سے میرے پاس پہنچی ہیں میں ایک معمولی آدمی ہوں انہیں رکھنے کا اہل نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے زیادہ ان کا کوئی حقدار نہیں ہے غالباً آپ کو بھی ان سے دلچسپی ہوگی اعجاز نے اس کے ہاتھ سے لفافہ لیا ہی تھا کہ اس کے غیر معمولی وزن سے ایک لہجے کے لیے اس کا ہاتھ لٹک گیا لفافہ سنبھالتے سنبھالتے اس نے دیکھا کہ دوسرا آدمی جواب کا انتظار کیے بغیر سائیکل پہ سوار ہو کر چل دیا تھا بات تو سنیے اعجاز نے آواز دی آپ کی تعریف اس آدمی نے یوں ظاہر کیا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو دیکھتے ہی دیکھتے وہ سڑک چھوڑ کر دائیں جانب بنے ہوئے مکانوں کی گلیوں میں داخل ہوا اور مڑتا مڑاتا ہوا غائب ہو گیا اعجاز کچھ دیر تک حیرت سے اسے نظروں سے اوجل ہوتے ہوئے دیکھتا رہا پھر اس نے لفافے کا منہ کھول کر اندر جھانکا سینکڑوں ٹائپ شدہ کاغذات کا ایک بنڈل دھاگے کی مدد سے بندھا ہوا رکھا تھا اس نے لفافے کا منہ بند کر کے اسے گانٹ لگا دی اور مضبوطی سے اپنے پیچھے کیریئر پر جما دیا گھر پہنچ کر اس نے لفافے کو کھولے بغیر اپنی میز کے ایک دراز میں رکھ دیا اس کے ذہن پر کہیں زیادہ اہم معاملات کا بوجھ پڑا تھا رات کو سوتے وقت اعجاز نے سکینہ سے بات کی ہو سکتا ہے میں جائیداد اور کاروبار تقسیم کر دوں سرفراز کا حساب تو تم نے پہلے ہی الگ رکھا ہوا ہے سکینہ نے کہا حساب کی بات نہیں کر رہا قانونی طور پہ حصے الگ کر کے اپنا حصہ تیرے اور لڑکوں کے نام لگا دوں پہلے کاروبار جداد کی کون رکھوالی کرتا ہے ہیں ایک میری جان ہے تمہیں تو بکار کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی اب کیا ضرورت پڑ گئی ہے مقدمہ شاید ہمارے خلاف چلا جائے اعجاز نے آدھی بات چھپاتے ہوئے کہا ہائے سکینہ چار پائی پہ لیٹی تھی اٹھ کر بیٹھ گئی جیل ویل جانے کی بات تو نہیں تو تو بس کدھر کی کدھر پہنچ جاتی ہے میں کہہ رہا ہوں شاید ہمارے خلاف فیصلہ ہو جائے شاید کا کیا مطلب ہے میں تمہارے شاید کو جانتی ہوں صاف کیوں نہیں کہتے کہ مقدمہ ہار گئے ہو دیکھ آرام سے میری بات سن زیادہ چھلانگے نہ لگا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک لفظ ہوتا ہے حفظ تقدم اس کا مطلب ہوتا ہے مجھے پتہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پہلے سے انتظام کر لینا ہاں اصل میں یہ مقدمے نہ جلدی جلدی ہارے جاتے ہیں اور نہ جیتے جاتے ہیں قانون کے رستے لمبے ہیں ویسے تو میں اس وقت قانونی طور پر جائیداد کو ادھر ادھر نہیں کر سکتا مگر ایک راستہ ہے وہ کیا سرفراز اور تم حق شفا کر کے جائیداد تقسیم کر لو ساری عمر تمہاری گزر گئی ہے بکار کی مقدمے بازی کرتے ہوئے کوئی گھر برادری کا مقدمہ ہو تو پھر بھی کوئی بات ہے لوگوں میں عزت بنتی ہے چار آدمی ساتھ چلتے ہیں بندے ڈیرے پر آتے جاتے ہیں تمہارے مقدمے خدا جانے کدھر سے آتے ہیں کدھر کو چلے جاتے ہیں پیسے کا اجاڑ وقت کا اجاڑ نہ گھر کا پتہ نہ لڑکوں کی کوئی خبر کیوں لڑکوں نے دسویں پاس کر تو لی ہے اور تو کیا چاہتی ہے اسی بات کو تو رو رہی ہوں تمہیں کیا خبر کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے بتا تو صحیح عالمگیر کے پاس بیٹھے رہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے اس نے ہمارے لڑکوں کو آگے لگایا ہوا ہے ان کی جیب میں پیسے ڈالتا ہے کپڑے بھی لشٹم پشٹم بنوا کر دیتا ہے تم نے نہیں دیکھے میں سمجھا تو بنوا کر دیتی ہے واہ میں نے تمہارے لیے کبھی بوسکی کی کمیز نہیں بنوائی تو انہیں بنوا کر دوں گی اگلے دن دروازہ بند کر کے اندر بیٹھے بندوقوں کی باتیں کر رہے تھے میرے کان میں آواز پڑی تو میں نے پوچھا کیا بات کر رہے ہو حسن نے کہا کچھ نہیں بی بی میں نے زور دے کر پوچھا تو حسینہ اچھل کر بولا کچھ بھی نہیں بی بی آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور میرے آگے دروازہ بند کر دیا میری تو پھر ہمت نہیں ہوئی کہ دروازہ کھول کر کوئی بات کروں تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا اعجاز نے غصے سے پوچھا میں نے نہیں بتایا تم خام خواہ تیش میں آ جاتے ہو میں بدماشوں کو درست کر دوں گا اب تم چھلانگے مارنے لگے ہو احتیاط سے بات کرنا لڑکے جوان ہو گئے ہیں اب بچے نہیں رہے میرے خیال میں تو تم ملک جہانگیر سے ملو ابھی اس میں کچھ سانسیں باقی ہیں وہ بیٹے کو سمجھا دے گا بس اب تو یہ بات میرے اوپر چھوڑ دے مجھے پتا ہے کیا کرنا ہے چند منٹ کے بعد اعجاز نے سکینہ کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو اس نے اعجاز کا ہاتھ اٹھا کر پرے کر دیا پہلے جداد میرے نام لگا پھر ہاتھ چلانا سکینہ بے تکلفی سے بولی یہ بات ہے میری بلی اور مجھے کو میوں پھر میرے کان میں تیری کسی کمی کمین شہرن کی آواز پڑی تو تجھے بے دخل کر دوں گی ٹھہر جا پہلے میں تجھے بے دخل کروں اعجاز نے چادر کے نیچے سکینہ کو دبوچ لیا صبح سویرے بدی اس کا بھتیجا اعجاز کو بلانے گھر پہ آ پہنچا چاچا بیمار ہے اس نے صرف اتنا کہا اعجاز نے اسے کچھ مزید تفصیلات معلوم کر کے لڑکے کو چلتا کیا اور خود ناشتہ کرتے ہی ہسپتال کی راہ لی ہسپتال کے برامدوں میں دو بچے کھیلتے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے وارڈوں میں لائف بوائے صابن کی طرح کی مخصوص بو پھیلی تھی اعجاز پوچھتا ہوا اندر پہنچا تو پتہ چلا کہ بدی الزما انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں تھا وارڈ کے باہر برامدے میں اس کے سب عزیز جمع تھے اس کی بیوی اور دو بڑے بچے بڑا بھائی فصیح الزما اور اس کا بیٹا شیخ سلیم اور وسیم شمس اور دو تین دوسرے لوگ جنہیں اعجاز نہ جانتا تھا برامدے کے بینچوں پہ بیٹھے یا پاس کھڑے ہوئے تھے اعجاز کو دیکھتے ہی شیخ سلیم اس سے لپٹ گیا ہم تو مارے گئے ملک صاحب وہ بسورتا ہوا بولا بدی کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے مشینیں لگی ہوئی ہیں گیس بھی لگی ہوئی ہے اندر جانے کی اجازت نہیں او ہو اعجاز نے کہا کوئی بھی اندر نہیں گیا ہوں شیخ سلیم سر ہلا کر بولا دروازے میں شیشہ لگا ہوا ہے وہاں سے دکھائی دیتا ہے اعجاز نے کمرے میں قدم رکھا تو ایک مرد نس اسے دیکھ کر بولا آپ ابھی اندر نہیں جا سکتے آپ ان کے عزیز ہیں جی ہاں میں صرف دروازے سے ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں نرس توقف سے بولا دیکھ لے بدیو زما کے دونوں جانب ٹیوبیں اور نالیاں پیون تھیں اور ناک پر آکسیجن کا کھوپا چڑھا تھا وہ سیدھا پشت پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا ایک بازو کے ساتھ ڈرپ لگی تھی دوسری جانب دو نالیاں تھیں جو ای سی جی مشین کو جاتی تھیں مریض میں زندگی کے کوئی آثار دکھائی نہ دے رہے تھے اعجاز دروازے سے پلٹ آیا کون سے ڈاکٹر صاحب کے زیر علاج ہیں اعجاز نے نرس سے پوچھا cardiologist doctor Saadullah Khan صبح دیکھنے آئے تھے اب راؤنڈ پر ہیں راؤنڈ ختم کر کے پھر آئیں گے ڈاکٹر ڈیوٹی ڈاکٹر عرفان صاحب ہیں وہ کہاں ملیں گے ابھی یہاں سے ہو کر گئے ہیں شاید اپنے آفس میں ہوں گے وہ سامنے والے کوریڈور میں تیسرے نمبر پر کمرہ ہے باہر بورڈ لگا ہوا ہے ڈاکٹر عرفان کے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا اس کی میز کے گرد دو تین دوسرے نوجوان ڈاکٹر بیٹھے تھے چائے کا دور چل رہا تھا کسی موضوع پر گرما گرم بحث ہو رہی تھی اعجاز دروازے کے اندر قدم رکھ کر رک گیا تمام ڈاکٹر خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگے اعجاز نے ڈاکٹر عرفان کے سفید کوٹ پہ لگا نام کا لیبل پڑھا میں بدی الزما صاحب کو دیکھنے آیا تھا اس نے ڈاکٹر عرفان کو مخاطب کر کے کہا جی ان کا علاج ہو رہا ہے ڈاکٹر نے مختصر جواب دیا انہیں دل کی تکلیف ہوئی ہے جی ہاں لیفٹ وینٹیکولر فیلئر ہے ڈاکٹر صاحب اعجاز نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا اس کا کیا مطلب ہے ڈاکٹر کے لبوں پہ تھکی ہوئی سی مسکراہٹ پیدا ہوئی دل کی بائیں جانب کا حصہ کام کرنا چھوڑ گیا ہے یعنی انہیں باقاعدہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے جی ہاں ڈاکٹر صاحب معذرت خواہ ہوں آپ کا وقت لے رہا ہوں مگر یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی ان کا بلڈ پریشر ایک سو پچاس اور دو سو سے اوپر تک پہنچ چکا تھا اسموکنگ کی وجہ سے ان کی سانس کی نالی میں پہلے ہی رکاوٹ تھی پھیپھڑوں میں پانی بھرنا شروع ہو چکا ہے شریانوں کی سختی اور سٹریس اصل وجہ ہے پھر اعجاز کے چہرے پہ فکر مندی کے آثار دیکھ کر بولا ہم جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں ان سے ملا جا سکتا ہے اعجاز نے توقف سے پوچھا ابھی تو نہیں سیڈیشن میں ہیں کچھ دیر میں ہمارے کنسلٹنٹ انہیں دوبارہ دیکھنے آئیں گے ان سے ایڈوائس لے کر شاید آپ سب ایک آدھ منٹ کے لیے ایک ایک دو دو کر کے ان سے مل سکیں آپ چاہیں تو انتظار کر لیں اعجاز جا کر بدی الزما کے گھر والوں کے پاس کھڑا ہو گیا دو بینچوں پر عورتیں اور بچے بیٹھے تھے فسی ازما کی بیوی اور چند بچے بھی آ پہنچے ایک بینچ کے کونے سے دو نو عمر لڑکوں نے اٹھ کر اعجاز کے لیے جگہ خالی کر دی اعجاز نہ نہ کرتا ہوا آخر مردوں کے اصرار کرنے پر وہاں بیٹھ گیا سب نے متوقع نظروں سے اسے دیکھا جیسے وہ ڈاکٹر سے کوئی امید افزا خبر لے کر آیا ہو اعجاز کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا بات کرے آخر اس نے کہا ابھی ڈاکٹر دوسری بار پھر دیکھنے آئے گا نگہداشت بہت اچھی ہو رہی ہے کسی نے جواب نہ دیا سب خاموش بیٹھے اور کھڑے تھے اعجاز کے آنے سے پہلے ان کی تھوڑی بہت باتیں ختم ہو چکی تھیں وقفے وقفے پر بدی الزما کی بیوی کے سینے سے ہلکی سی سسکی نما آواز پیدا ہوتی پھر خاموشی چھا جاتی کس وقت تکلیف ہوئی تھی اعجاز نے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی رات کے ایک بجے فصیح الدین نے جواب دیا خراب وقت تھا ہاں کوئی سواری بھی دستیاب نہ تھی ہم سائے بڑے نیک لوگ ہیں ان کو جگایا انہوں نے اپنی کسی عزیز کو فون پر اطلاع دی تو وہ لوگ اپنی کار لے کر آئے ہم ان کے حد احسان مند ہیں اسی اسنا میں بدی الزما کی بہن اور بہنوئی بھی آ پہنچے عورتوں نے آپس میں گلے لگ کر رونا شروع کر دیا فصیح الزما نے تنبیہن کہا چپ کر جاؤ برا شگون ہے اللہ نے چاہا تو دو دن کے اندر اٹھ کر بیٹھ جائے گا اب دعا کا وقت ہے دعا کرو آدھ گھنٹے کے بعد کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ اپنے سفید کوٹوں والے قافلے کے ساتھ آ پہنچا اس کے ہمراہ ڈیوٹی ڈاکٹر عرفان کے علاوہ ایک مرد اور ایک اور ڈاکٹر اور چند نوجوان لڑکے لڑکیاں تھے جو زیر تربیت نرسیں یا ڈاکٹر دکھائی دیتے تھے انہیں دیکھ کر بدیو زما کے آدھے سے زیادہ عزیز و اکارے اٹھ کھڑے ہوئے جیسے وہ گروہ کوئی تریاک اٹھائے ہوئے وارد ہوا ہے ڈاکٹر اپنے ساتھیوں کو لیے اندر داخل ہو گیا جو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک دو بیٹھ گئے باقی کے خاموشی سے کھڑے رہے یا سر جھکائے چھوٹے چھوٹے قدموں سے ادھر ادھر چلنے پھرنے لگے سب پہ ایک نیم ہے جانی کیفیت تاری تھی اعجاز جا کر دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا پندرہ یا بیس منٹ کے بعد ڈاکٹروں کا گروپ اندر والے کمرے سے نکلا چند منٹ تک باہر والے کمرے میں رکا پھر نکل کر برامدے سے ہوتا ہوا دوسری جانب مڑ گیا صرف ڈاکٹر عرفان کمرے میں رکا رہ گیا وہ کچھ کاغذات ہاتھ میں لیے نرس کے ساتھ کھڑا کوئی بات کر رہا تھا پھر اس نے کاغذ نرس کو پکڑا کر دروازے کی جانب دیکھا دروازے پر آ کر وہ اعجاز سے بولا اب ان کی حالت بہتر ہے سیڈیشن کچھ کم ہوئی ہے آپ مل سکتے ہیں مگر دو ایک منٹ سے زیادہ ان کے پاس رکنا مناسب نہیں اور ایک وقت میں دو یا تین سے زیادہ کا کراؤڈ نہ ہو تو بہتر ہے پانچ سات منٹ میں فارغ کر دیں کل کا انتظار کریں حالت مزید بہتر ہو گئی تو پھر زیادہ دیر تک مل سکتے ہیں وہ واپس جا کر نرس کی کرسی پہ بیٹھ گیا سب سے پہلے وہ سر اٹھا کر بولا ان کے بیوی بچوں کو بھیجیں مریض پر اچھا اثر ہوگا اور انہیں ہدایت کر دیں کہ وہ بہت زیادہ جذبات کا مظاہرہ نہ کریں تو اچھا ہے دس منٹ کے اندر تین تین چار چار لوگ نرس کے ہمراہ اندر گئے اور پلٹ آئے ان کے چہروں پہ اسی طرح رنج کی چھاپ تھی مگر ہلکی سی تمانیت کے آثار بھی تھے آخر میں اعجاز اندر گیا ڈاکٹر اور نرس کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس ملاقات کو ختم کرنے کے خواہش مند تھے میں ایک دو منٹ سے زیادہ نہ لوں گا اعجاز نے معذرت کے انداز میں ڈاکٹر سے کہا بدیو زماں اعجاز کو دیکھ کر مسکرایا اس کا رنگ زرد اور جلد بے جان سی لگ رہی تھی اس نے ناک اور منہ سے آکسیجن کا کھوپا اتار کر ماتھے پہ جمایا اعجاز نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آہستہ سے دبایا اور اسے پکڑ کر کھڑا رہا کئی سیکنڈ تک وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے پھر اعجاز نے کہا ڈاکٹر کہتا ہے حل آیا تھا گزر گیا ہے اب ایک دو روز کی بات ہے پدیو زمانے نے کوئی جواب نہ دیا ٹکر ٹکر اعجاز کو دیکھتا رہا اس کی نگاہوں میں سینکڑوں سوال و جواب تھے بس اب جلدی سے تندرست ہو جاؤ بدی صاحب اعجاز خوش دلی پیدا کرنے کی کوشش میں بولا ابھی تو ہم نے بڑے مارکے مارنے ہیں بدی اس زما کے چہرے سے مسکراہٹ اچانک غائب ہو گئی اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کونوں کے راستے کن پٹیوں پہ بہنے لگے کیسے مار کے اعجاز وہ کمزور سی آواز میں بولا میں تو بس طلوع والے بڑبوں کو دکھانا چاہتا تھا سب انا کا کھیل ہے بھائی اعجاز چند سیکنڈ تک چپ چاپ کھڑا حیرت سے اسے دیکھتا رہا پھر اس کا ہاتھ دباتے ہوئے بولا بھائی بدی مایوسی کی باتیں نہ کرو خواجہ معراج اب رکنے والا نہیں اور نہ ہی ہم پیچھے ہٹنے والے ہیں بس آپ ایک دفعہ اپنے پیروں پہ اٹھ کھڑے ہوں پھر دیکھیں ہم کیا کھیل کھیلتے ہیں بدیو زما کی سانس سینے کے اندر شاہ شاں کرنے لگی اور اس کی چھاتی ہلکے ہلکے جھٹکوں کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے لگی نرس نے جلدی سے آکسیجن کا کھوپا ماتے سے کھینچ کر اس کے منہ پہ جمایا اور گیس کے سلنڈر پہ نصب چھوٹے سے پہیے کو آہستہ سے گھما کر پریشر درست کیا پھر نرس نے آنکھ کے اشارے سے اعجاز کو جانے کا اشارہ کیا اعجاز آخری بار بدی الزما کا ہاتھ گرم جوشی سے دبا کر کمرے سے باہر نکل گیا ڈاکٹر صاحب اس نے باہر کے کمرے میں رک کر پوچھا صحت یابی کے کیا چانس ہیں ڈاکٹر ایک منٹ تک اسی طرح بیٹھا اپنے آگے رکھے کاغذوں کو الٹتا پلٹتا رہا جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو پھر سر اٹھا کر بولا کل رات کو تو ففٹی ففٹی تھے اب بہتر ہے ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر رہے ہیں بدی الزما کی بیوی اور بھائی کو وہاں دن رات ٹھہرنے کی اجازت مل گئی تھی کمرے سے نکل کر اعجاز نے ان سے کہا ڈاکٹر نے کہا ہے دو تین روز میں تندرست ہو جائیں گے خطرے کا وقت اللہ کے فضل سے گزر گیا ہے ہسپتال کے باہر باقی کے لوگ بچوں سمیت کھڑے واپس جانے کے لیے سواریوں کا انتظار کر رہے تھے اعجاز نے ان سے بھی یہی بات کہہ کر رخصت لی کل صبح آؤں گا اس نے شیخ سلیم سے کہا اگلے روز اعجاز ہسپتال پہنچا تو بدی الزما کے ملنے والوں کا جمگٹ لگا ہوا تھا کئی رشتے دار دوسرے شہروں سے آ پہنچے تھے بینچوں پہ آج کوئی نہ بیٹھا تھا سب ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر بے ترتیب سے دائرے کے اندر کھڑے تھے بدی الزما کی بیوی اور بہن چپ کے چپ کے آنسو بہاتی ہوئی بار بار آنکھیں پہنچ رہی تھیں ایک عمر رسیدہ عورت انہیں دلاسا دیتی جا رہی تھی جاز صاحب شیخ سلیم اسے دیکھتے ہی سرگوشی میں بولا بدی کی حالت خراب ہو گئی ہے کیوں کیا ہوا شیخ سلیم اعجاز کو بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے گیا بھائی پھنسی تو ادھر ہی تھا فجر کی اذان کے وقت پر سانس الٹی ہو گئی بھائی پھنسی کہتا ہے کہ مشین کی سوئی پہلے اس طرح ناچنے لگی تھی جیسے دماغ ہی خراب ہو گیا ہو پھر ایک دم ہولی ہوتی ہوئی تقریباً رک گئی ڈاکٹر نرسیں سب دوڑے سانس والی مشین لے کر آئے اور وہ لگا دی اب بناوٹی سانس بدی کی باڈی کے اندر جا رہا ہے پھر کچھ دیر کے بعد یہاں سے اس نے رانوں کے بیچ اشارہ کر کے بتایا ایک نالی اندر داخل کی اور اس کے سرے پر پلاسٹک کا بیگ بندھا ہوا ہے کہتے ہیں گردے کام چھوڑ رہے ہیں شیخ سلیم رونے لگا بیچارہ مشینری سے چل رہا ہے جاز بھائی کیا خیال ہے ڈاکٹر تو اب ہم سے بات بھی نہیں کرتے نہ ہی کسی کو اندر جانے دیتے ہیں خود ہی اندر آتے جاتے ہیں کیا خیال ہے اللہ رحم کرے شیخ صاحب اعجاز نے تسلی دی بڑے بڑے ڈاکٹروں کے ہاتھ میں ہیں فکر کی کوئی بات نہیں حوصلہ رکھو آخر کوئی معمولی آدمی تو نہیں اخبار کا مالک ہے آج کل تو تمہیں پتہ ہے مقدمے کے سلسلے میں ہر روز اخباروں میں ذکر آتا رہتا ہے بلکہ پدی کی بیماری کی خبر بھی چھپ گئی ہے اچھا شیخ سلیم نے رونا بند کر کے پوچھا ہاں اور کیا تصویر کے ساتھ ہاں ہاں اعجاز نے تسلی کی خاطر جھوٹ موٹ کہہ دیا پھر تو بڑی پوزیشن ہے بھائی جاز ڈاکٹروں کو تصویر دکھانی چاہیے کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں پتہ ہے ڈاکٹر اتنی آسانی کے ساتھ اس سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے حوصلہ رکھو اتنے میں خواجہ معراج بھی آ پہنچا آتے ہی اس نے پوچھا کیا صورت ہے ٹھیک نہیں اعجاز نے سنجیدگی سے جواب دیا او ہو کیا ہوا اعجاز نے تفصیل بیان کی میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں خواجہ مراج نے کہا ڈاکٹر اپنا کام کر رہے ہیں خواجہ صاحب کوئی فائدہ نہیں تم رکو تو صحیح بات کرنے میں کیا حرج ہے خواجہ معراج کمرے میں داخل ہو کر ہولے ہولے قدم درتا ہوا آگے بڑھا کمرے میں دو جونیئر ڈاکٹر اور دو نرسیں کھڑی تھیں ایک صفائی کرنے والی عورت گیلے کپڑے سے فرش چمکا رہی تھی ڈاکٹر اور نرسیں آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے اندر والے کمرے کے دروازے کے شیشے کے بیچ سے ایک نرس مریض کے بستر کے آس پاس دکھائی دے رہی تھی حاجہ معراج کی جانب کسی نے دھیان نہ دیا وہ خاموشی سے جا کر ڈاکٹروں کے پاس رک گیا آدھا منٹ گزر گیا تو ایک ڈاکٹر نے سر موڑ کر اکتائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا حاجہ معراج نے وکیلوں کا لباس پہن رکھا تھا اس نے اپنے سیاہ کوٹ کے دامن کو ہاتھوں سے ذرا کھینچ کر سیدھا کیا ٹائی پہ اعتماد سے انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ ڈاکٹر سے مخاطب ہوا ایک دو جملوں کے بعد ہی ڈاکٹر نے بات ختم کر کے اس کی طرف پشت کر لی خواجہ معراج وہاں سے پلٹ آیا باہر نکل کر اس نے بدی اس کے گھر والوں کو مخاطب کر کے کہا حالت سنبھل رہی ہے میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے اچھا جی شیخ سلیم نے پوچھا کیا کہتے ہیں میں نے بتایا نا حالت سنبھل رہی ہے مکمل علاج ہو رہا ہے انشاءاللہ صحت ہوگی پھر خواجہ معراج اعجاز کو بازو سے پکڑ کر ان سے دور لے گیا اعجاز تم سے کیا چھپاؤں ان لوگوں سے میں نے دل رکھنے کی بات تو کر دی ہے ڈاکٹر کہتا ہے وہ اس وقت کچھ نہیں بتا سکتے مریض کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی سب کچھ کر رہے ہیں بیٹا بلاکرز تک دے رہے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اعجاز نے پوچھا جان بچانے کی دوائی ہوتی ہے خواجہ معراج نے جیب سے رومال نکال کر ماتھے کا پسینہ پہنچا میں چاہتا تھا ایک دفعہ بدی سے بات کر لوں بتا دوں کہ اپیل تیار ہو چکی ہے قانون کے مطابق کاروائی شروع کرنے والا ہوں سب کچھ ہماری فیور میں ہے اگر ایک بار بدی کو یہ بتا دیتا تو اس پہ اچھا اثر ہوتا اٹھ کر کھڑا ہو جاتا خواجہ معراج ایک لہجے کو رکا سمجھ گئے نا اعجاز مقدمہ میرے قابو میں ہے میں تو ایک بار انتظار کو دیکھنا چاہتا تھا کہ مقدمہ کیسے لڑا جاتا ہے پیسے چڑھانے کے باوجود اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی نکال کے دکھاؤں گا تم فکر نہ کرو ایسا سبق دوں گا کہ عمر بھر اس مقدمے کو یاد رکھے گا اچھا میری اب کورٹ میں پیشی ہے شام کو پھر پتہ کروں گا یہ کہہ کر خواجہ معراج وہاں سے رخصت ہوا آدھا گھنٹہ گزر گیا بینچ پر تین چار بچوں اور عورتوں کے علاوہ کوئی نہ بیٹھا سب کھڑے کھڑے باتیں کرتے یا ادھر ادھر چل پھر کر وقت کاٹتے رہے پھر دفتن اندر کمرے سے باتوں کی آواز آئی تیز تیز قدموں کی چاپ پیدا ہوئی اور ساتھ ہی ایک بھگدڑ مچ گئی کسی آلے نے کی آواز پیدا کرنی شروع کر دی برامدے کمرے میں کسی ڈاکٹر کا جیبی آلہ تیزی سے پی پی پی کرنے لگا دروازوں کے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آنے لگیں برامدے کے کمروں سے دو ڈاکٹر اور دو نرسیں نمودار ہوئیں اور چاروں بھاگتے ہوئے بدیو زما کے کمرے میں داخل ہوئے گھر والے سب لوگ دروازے پر جمع ہو گئے دو تین نے اندر گھسنے کی کوشش کی تو ایک مرد نرس نے ان کا رستہ روک کر دروازہ بھیڑ دیا مگر لوگوں کے دباؤ سے اس کا ایک پٹ ذرا سا کھلا رہا نرس اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے وہیں پہ کھڑا رہا بدی الزما کے عزیزوں میں متوشش آوازوں کی ایک لہر اٹھی ہائے میرے اللہ رحم کر بہن نے کہا کیا ہو گیا ہے فصیح الزما نے سختی کے ساتھ نرس سے سوال کیا کچھ ہمیں بھی بتاؤ یہ بھگدڑ کیوں ہے کیسی بھگدڑ ہے کچھ نہیں ہوا نرس نے جواب دیا ڈاکٹر مریض کو دیکھ رہے ہیں آپ یہیں ٹھہریں یہیں ٹھہریں یہیں ٹھہریں کیوں یہیں ٹھہریں تمہارے لیے وہ مریض ہے میرا وہ بھائی ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ بتایا جائے یہ کیا ہو رہا ہے صبر کریں بھائی جان نرس بولا میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں زیر تربیت نرس ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میں اندر بھی نہیں گیا آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا ابھی ڈاکٹر صاحبان باہر آئیں گے تو سب کچھ بتا دیں گے نرس نے ہجوم کے عقب میں دیکھا تو فوراً سامنے سے لوگوں کو ہٹا کر رستہ بنانے لگا برآمدے میں کنسلٹنٹ چلا آ رہا تھا دروازے میں کھڑے ہوئے سب لوگ اس کے آگے سے ہٹ گئے جیسے ہی وہ اندر داخل ہونے لگا بدیو زما کی بیوی ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی ڈاکٹر صاحب وہ روتی ہوئی آواز میں بولی ان کی جان بچا لیں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے ڈاکٹر نے ٹھٹک کر اسے دیکھا بی بی وہ بولا اگر آپ یہاں سے ہٹ جائیں تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا اور اندر چلا گیا ڈاکٹر صاحب خفا ہوں گے نرس نے ان لوگوں سے کہا مجھے دروازہ بند کر لینے دیں فسی الزما دروازے سے مڑا چلو بھائی ہم یہاں کھڑے کچھ نہیں کر سکتے ان لوگوں کو اپنا کام کرنے دیں آہستہ آہستہ لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے دباؤ کم ہوا تو نرس نے دروازہ بند کر دیا دروازہ بند ہونے سے پہلے اعجاز نے جو ایسے مقام پہ کھڑا تھا جہاں سے اندر والا کمرہ دکھائی دیتا تھا ایک نظر دیکھا کہ اس کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور ایک ڈاکٹر نے بدی زما کی چھاتی ننگی کی ہے اور سینے پہ پورے زور سے دھپ دھپ کر کے چپت رسید کر رہا ہے اور کبھی دونوں ہاتھوں سے اس کی چھاتی پہ اپنے بدن کا پورا وزن ڈال کر دبا رہا ہے پھر دروازہ بند ہو گیا اس کے بعد جو آدھا گھنٹہ گزرا وہ ایسا تھا کہ ایک ایک منٹ گھنٹے کے برابر لگا بینچوں پر سے بچے اب اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور دیواروں کے ساتھ لگ کر کھڑے اپنے بڑوں کی جانب منہ اٹھائے ہوئے یا کھڑکیوں میں کھڑے ایڑیاں اٹھائے باہر دیکھ رہے تھے مرد ہاتھ پیچھے باندھے سر جھکائے پانچ دس قدم کے اندر اندر چکر کاٹتے ہوئے ایک دوسرے سے ٹکراتے جا رہے تھے عورتیں ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے خشک سوکوار آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھ رہی تھیں کوئی کسی سے بات نہ کر رہا تھا جو بھی منہ کھولتا وہ سر اٹھا کر اوپر دیکھتا اور زبان سے اللہ کا نام لیتا مرد آگے پیچھے چلتے ہوئے بار بار کلائی کی گھڑیوں پہ نظر ڈالتے جیسے کسی معین وقت کے انتظار میں ہوں گو کوئی معین وقت ان کے سامنے نہ تھا ان کی گھڑیوں کی سوئیاں کبھی اتنا بیکار نہ چلی تھیں آخر دروازہ کھلا سب کے سب ہلا کر کے دروازے پر گئے مگر جونیئر ڈاکٹر نے فصیح الزما کو اشارے سے اندر بلایا اور دروازہ بند کر دیا تین چار منٹ کے بعد دروازہ کھلا اور فصیح الزما ماتھے پہ ہاتھ مارتا ہوا باہر نکلا اس نے اپنی بہن اور بدی کی بیوی کو بازوؤں میں سمیٹ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور ان کے سروں پہ اپنا چہرہ رکھ کر رونے لگا اس کا سارا جسم ہل رہا تھا اعجاز نے دروازے سے اندر دیکھا بدی الزما کے بدن سے سب ٹیوبیں اور نالیاں اتار دی گئی تھیں اور وہ سفید چادر سے ڈھکا پڑا تھا ارد گرد کو حرام مچا تھا اعجاز سر کو ہاتھوں میں لے کر بینچ کے ایک کونے پر بیٹھ گیا آئے تمہارا وکیل تھا سکینہ نے پوچھا سو بار تو تجھے بتایا ہے اخبار کا مالک تھا مجھے کیا پتا کل سے تم نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے تمہارے مشکل مشکل ناموں والے بندے مجھے کب یاد رہتے ہیں نہ میں نے دیکھے نہ سنے بچارے کی بیوی بچے تھے اعجاز نے اس بات میں سر ہلایا ہائے بچارہ جنازہ پڑھ آئے ہو نہیں اعجاز تیزی سے بولا کھیت میں پھینک کر آ گئے ہیں سکینہ نے روٹی پکاتے پکاتے رک کر اسے دیکھا تمہیں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ہر وقت بد مزاجی کرتے رہتے ہو اعجاز اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا جب سے اعجاز واپس گھر آیا تھا اس وقت سے وہ ایک سکتے کی حالت میں تھا نہ اس کے دل میں کوئی بات ٹھہرتی تھی نہ دماغ میں زیر سطح ایک ہیجان کی لہر تھی جس کے اوپر اوپر سکوت کی چادر تنی تھی وہ دو مختلف دنیاؤں کے بیچ تہر رہا تھا اس کا دایاں اور بایاں بازو الگ الگ ان دو دھاروں سے رگڑ کھا کر اپنی اپنی برقی رو پیدا کر رہے تھے جو اعجاز کے اندر سے گزرتی ہوئی اس کے بدن کے پردے ادھیڑتی چلی جا رہی تھی اس کی نظر کے سامنے دنیا کی اصل حقیقتیں واضح طور پر عیاں ہو رہی تھیں چھوٹی چھوٹی روز مرہ کی باتوں سے اس کی توجہ اٹھتی جا رہی تھی جن بنیادوں پہ اس نے اپنی زندگی کی عمارت تعمیر کی تھی بدی الزما کی موت نے ان میں دڑاڑیں ڈال دی تھیں اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے فالتو چڑی ہوئی تہیں ایک ایک کر کے اس کے جسم سے اتر رہی ہوں اور اس کی نگاہیں دور تک مار کرتی جا رہی ہوں پچھلی رات کو بھی وہ کھانا کھانے کے بعد دیر تک اپنے کمرے میں بیٹھا رہا تھا مگر آدھی رات کے وقت سونے کو گھر کے اندر چلا گیا تھا آج وہ اپنے کمرے میں گیا تو کافی دیر تک دروازہ بند کر کے وہیں بیٹھا رہا سکینہ کھانے وانے سے فارغ ہو کر بیٹھی انتظار کرتی رہی جب آدھی رات ہونے کو آئی اور اعجاز کے آنے کا کوئی نشان دکھائی نہ دیا تو سکینہ جمائیاں لیتی ہوئی اپنی پیڑھی سے ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی صحن پار کر کے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اعجاز کرسی پہ بیٹھا کوہنیاں میز پہ ٹکائے سر کو ہاتھوں میں لیے کیوں دکھائی دے رہا تھا جیسے سو رہا ہو مگر دروازے کی آواز سنتے ہی اس نے سر اٹھا کر دیکھا اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور سر کی حرکت سے معلوم ہوتا تھا جیسے کئی من کا بوجھ اس کے کندھوں پہ رکھا ہو روٹی ٹھنڈی ہو گئی ہے سکینہ نے کہا یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو بھوک نہیں ہے اعجاز نے جواب دیا سارا دن خوار ہوتے رہے ہو کچھ کھایا پیا بھی ہے ہوں اعجاز سر ہلا کر بولا پھر نیند کیسے آئے پیٹ میں کچھ ڈالو تو آنکھ بھی آرام کرے اعجاز نے جواب دیے بغیر دوبارہ سر کو ہاتھوں پہ رکھ کر انگلیوں سے ڈھانپ لیا سکینہ دروازہ کھلا چھوڑ گئی اور دو چار منٹ میں توے پر روٹیاں گرم کر کے ہانڈی سے گرم سالن پلیٹ میں ڈال کر لے آئی یہ لو وہ چنگیر میز پہ رکھ کر بولی اتنا غم کس کام کا موت تو بندے کا سایہ ہوتی ہے مگر جب تک جان ہے اس کا دھیان کرنا اللہ کا حکم ہے کچھ کھا لو اعجاز نے جواب نہ دیا تو سکینہ پلٹ کر گئی اور باورچی خانے سے ایک خالی پلیٹ اٹھا کر لائی جو اس نے سالن والی پلیٹ پر اوندھی کر کے رکھ دی روٹیاں دسترخوان میں لپیٹ دی ہیں گرم رہیں گی وہ جاتے جاتے بولی جب بھوک لگی تو کھا لینا فاقے سے کمزوری ہو جاتی ہے اعجاز کو وقت کا ہوش نہ تھا اس کے اعصاب کا صدمہ جو بدی الزما کی صورت سے شروع ہوا تھا اب پھیل کر کسی اور ہی کیفیت میں داخل ہو چکا تھا جس میں بہت سی آگے پیچھے کی باتیں شامل ہو گئی تھیں پرانی پرانی اور بیچ کے وقت کی اور موجودہ باتیں آپس میں اس طرح گھل مل گئی تھیں کہ وقت کا وجود ان کے اندر معدوم ہو گیا تھا اسے محسوس ہوتا تھا کہ ساری باتیں ایک ہی لہجے میں ایک ہی مقام پر قائم و دائم تھیں جب اس نے سر اٹھایا تو رات کے ڈھائی بجے تھے اس نے ایک نظر کلائی کی گھڑی اور دوسری کھانے کی چنگیر پہ ڈالی ہاتھ بڑھا کر دسترخوان کے اندر ٹٹولا تو روٹیاں ٹھنڈی ہو کر اکڑ چکی تھیں اس نے ہاتھ کھینچ لیا کرسی پہ بیٹھا وہ چند منٹ تک دیوار کے ساتھ بچھی چار پائی کو دیکھتا رہا پھر جا کر اس پہ لیٹ گیا کافی دیر تک وہ سوتا جاگتا ہوا کروٹیں بدلتا رہا مگر فجر کی اذان سے ذرا پہلے گہری نیند سو گیا اس جکڑ سے اعجاز آخر بدی الزما کے سوم والے روز آزاد ہوا جب اس نے دیکھا کہ اس نچلے طبقے کی رہائشی علاقے کی ایک خستہ گلی میں جہاں بدی الزما کا گھر تھا زمین پر میلی اور کٹی پھٹی کرائے کی دریاں بچھی تھیں اور ان دریوں پر سفید دھلے ہوئے کپڑے پہنے شہر بھر کے نامور صحافی اور ان کے مشہور و معروف دانشور لکھاری بیٹھے بنے ہوئے چنے اور کھجور کی گٹھلیوں کو ہاتھوں میں رولنے کا خود کار عمل کرتے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے صحافت کی دنیا میں اعجاز کی زندگی کا بہت کم حصہ گزرا تھا مگر جو گزرا تھا اس دوران بھی وہ زیادہ تر اپنے گھر اور زمینداری کے کاروبار میں مصروف رہا تھا چنانچہ صحافت کی برادری کے ان لوگوں کو اعجاز نے ان کی تصویروں وغیرہ سے پہچانا مگر جیسے ہی وہ وہاں پہنچ کر ایک کونے میں بیٹھا کئی جانے پہچانے اور اجنبی لوگوں نے دور سے ہاتھ اٹھا کر سلام کیا گویا اس کے واقف کار ہوں اعجاز نے جھجکتے ہوئے جواب میں ہاتھ اٹھایا کل شریف اور دعا کے بعد سب اٹھ کھڑے ہوئے تو ایک ایک کر کے یہ لوگ اعجاز کے پاس آئے انہوں نے گرم جوشی سے اعجاز کے ساتھ مسافہ کیا اور اس کی خیریت دریافت کی اعجاز ان میں سے بہت سو کے ناموں سے واقف نہ تھا مگر ان کی آنکھوں میں آشنائی اور اپنائیت کی جھلک دیکھ کر اس کا جی کچھ کچھ ٹھہرنے لگا آخر میں روزنامہ طلوع کے چیف ایڈیٹر نے اعجاز کے پاس رک کر بات کی ابتدان کے دو ایک ایشوز میں بدی نے ہمارے بارے میں کچھ باتوں کا اشارتاً ذکر کیا تھا جیسے مرحوم کو کوئی رنج ہو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بدی کے لیے ہمارے دل میں احترام اور محبت کے سوا اور کچھ نہیں تھا آپ کو علم ہوگا کہ مالکان کے لیے اخبار ایک بزنس ہوتا ہے اور ان کے اصول مختلف ہوتے ہیں ہم لوگ خود عمر بھر کمپرومائز کر کے برا بھلا رستہ نکالتے رہتے ہیں اور اب تھوڑی بہت عزت لیے پھرتے ہیں مگر بدی ایک ہی بات پر اڑا رہا کہ اپنے اصولوں سے منحرف نہیں ہوگا میں نے بذات خود اس کی منت کی کہ رک جاؤ کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا مگر آخر میں وہ چھوڑ کر ہی چلا گیا طبیعت کا بھی تیز تھا مگر خدا اسے جنت میں جگہ دے ایک پیور جرنلسٹ تھا میں خود ایک تعزیتی نوٹ لکھ کر نمایاں جگہ پہ چھاپ رہا ہوں ہو سکتا ہے اداریے کی شکل میں لکھوں اعجاز آہستہ سے ہنسا تعزیتی کالموں سے کیا ہوتا ہے زیدی صاحب بھائی بدی اس جماعت اب دنیا سے رخصت ہو گیا اسے کیا فرق پڑے گا یہ ہمارا فرض ہے اعجاز صاحب وہ ہمارے قبیلے کی ایک معزز ترین شخصیت تھی اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پسماندگان کے لیے کچھ مالی امداد کا بندوبست کریں اعجاز نے کہا بائی بدی پر قرضے کا بھی کافی بوجھ چڑھ چکا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں زیدی پہلو بچانے کے انداز میں بولا میں اپنی آرگنائزیشن کو اپروچ کروں گا اچھا خدا حافظ زیدی مسافہ کر کے رخصت ہوا تو خواجہ معراج جو دور کھڑا دیکھ رہا تھا اعجاز کو فارغ پا کر اس کے پاس آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے گیا میں تو بدی کو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ اپیل تیار کر لی گئی ہے میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ سن کر وہ اٹھ بیٹھتا کاش میں اس کو یہ خوشخبری سنا سکتا مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا ان کے پاؤں تلے سے دریاں جو آدھی گلی میں بچھائی گئی تھیں لپیٹی جا رہی تھیں جگہ جگہ پر بھنے چنے اور کھجوروں کی گٹھلیاں بکھری پڑی تھیں اعجاز جواب دیے بغیر کھڑا خواجہ معراج کی بات سنتا رہا جو اپنے آپ میں مگن بولتا جا رہا تھا مجھے تو یہ دکھ ہے کہ انتظار حسین میرے پنجے سے نکل گیا قسمت کا دھنی ہے ورنہ ایسی مات دیتا کہ اس کی ساری حکمت عملی دھری کی دھری رہ جاتی ججوں کا ٹاؤٹ بن کر ریپوٹیشن بنا رکھی ہے خیر ایک اور کیس میرے پاس آیا ہے اس میں پھانس لوں گا مجھ سے بچ کر کہاں جائے گا اعجاز چہرے پہ عطا حیرت کا تاثر لیے آنکھیں پھاڑے خواجہ معراج کو دیکھ رہا تھا اسے اپنی آنکھوں اور کانوں پہ اعتبار نہ آ رہا تھا خواجہ معراج باتیں کیے جا رہا تھا اور اعجاز سوچ رہا تھا کہ کیا یہ سب ان دو وکیلوں کے مقابلے کا کھیل تھا پھر اسے یاد آیا کہ بدی الزما کے لیے بھی اس کے اپنے کال کے مطابق یہ طلوع والوں کے ساتھ اس کے مقابلے کا کھیل تھا ساتھ ہی اعجاز نے ہلکی سی پشیمانی سے سوچا کہ اس کے اپنے لیے بھی کیا یہ صرف بشیر کو مات دینے اور کنیز کو زور بازو دکھانے ہی کی لڑائی نہ تھی سب انا کا کھیل ہے بھائی بدی الزما کے آخری الفاظ اس کے کانوں میں بدیو زما کی سانس کی مانند شاں شاں کرنے لگے سیدھا راستہ تو یہ ہے کہ اپیل کے ساتھ معافی نامہ داخل کر دیا جائے خواجہ معراج کہہ رہا تھا مگر ایک آسان رستہ ہے قانون میں اس کی گنجائش ہے فریقین کی رضامندی سے عدالت کا فیصلہ کل عدم کرنے کی درخواست دی جا سکتی ہے جس کی مخالفت نہیں کی جائے گی مگر اس سے پہلے ایک قدم اٹھانا پڑے گا وہ کیا ہے اعجاز نے پوچھا پرچہ بند کرنے کا پریس میں اعلان کرنا پڑے گا یہ کیوں ضروری ہے بھائی خواجہ معراج اعجاز کو بازو سے پکڑ کر غیر ضروری طور پہ مزید پرے لے گیا پرچہ عملی طور پہ اب تو بند ہو ہی چکا شیخ سلیم اپنے نقصان پہ صبر شکر کر کے بیٹھ گیا ہے ایڈیٹر اور پراپرائٹر مر چکا ہے پیسہ ویسا کوئی نہیں آئے گا پرچہ چلائے گا کون تم ایک اچھے رپورٹر ثابت ہوئے ہو عبارت اچھی لکھ لیتے ہو مگر تم اخبار نویس نہیں ہو اس بزنس کی الف بے کا تمہیں پتہ نہیں یہ بھیڑیوں کا کچار ہے بھیڑیوں کا دو دن میں تمہیں ہڑپ کر جائیں گے وہ بدی ہی تھا جو اتنے دن نکال گیا تیس سالہ تعلقات کی بنا پر لوگ اسے اشتہارات وغیرہ خیرات کے طور پر دے دیا کرتے تھے میں قانونی مشیر کی حیثیت سے مشورہ دیتا ہوں کہ اب ایک ہی راستہ ہے کہ جلد از جلد پرچہ بند کرنے کا اعلان کر دیا جائے اور یہ ڈیوٹی تم ادا کرو قانونی مشیر کی حیثیت سے آپ بھی پریس نوٹ جاری کر سکتے ہیں کر سکتا ہوں مگر میں مناسب یہی سمجھتا ہوں کہ تم کرو مجھے پریس میں کوئی نہیں جانتا تم آدھے پونے رپورٹر تو تھے ہی مگر مقدمے کی وجہ سے پوری طرح پہچانے جا چکے ہو تمہاری بات میں ایک اتھارٹی ہوگی اس میر والوں کی رضامندی کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اعلان تمہارے منہ سے ہو اس پہ تمہیں کیا اعتراض ہے بس دو تین بڑی اخباروں کے سٹی ڈیسک والوں کو مدعو کر کے مختصراً کہہ دیا جائے کہ ایڈیٹر پبلشر کی افسوسناک افسوسناک کہنا ضروری ہے بلکہ نہایت افسوسناک موت کی وجہ سے بے بانگ دہل ہمیشہ کے لیے بند کیا جا رہا ہے اور گول مول کر کے بات کر دینا بلکہ بیان میں لکھ دینا کہ بے بانگ دہل کی اشاعت کے تمام تر دورانیے میں کسی شائع شدہ مواد کے باعث اگر کسی شخص یا ادارے کو دانستہ یا نا دانستہ رنج پہنچا ہے تو ہمیں دلی افسوس ہے جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں بس یہ کافی ہے ازمیر والوں کو اور کیا چاہیے نہ رہا بانس نہ بجے گی بانسری کل کا دن چھوڑ دو میں رپورٹروں سے رابطہ کرتا ہوں دو ایک بڑی اخباروں کے تراشے چاہیے زیادہ کی ضرورت نہیں کل میں یہ انتظام کر دیتا ہوں پرسوں صبح خواجہ معراج نے اپنے آپ سے نفی میں سر ہلایا صبح کو پریس والے کہاں سے آئیں گے بڑوے بارہ بجے تو سو کر اٹھتے ہیں آفٹر نون ٹھیک ہے دو بجے بلا لیتے ہیں مگر تم بارہ بجے پہنچ جانا میں تم اور شیخ سلیم تینوں بے بانگ دہل کے دفتر میں ان سے ملیں گے خواجہ معراج اعجاز کا بازو تھپ تھپا کر رخصت ہو گیا گو خواجہ مراج کی جانب سے اسے مایوسی سی ہوئی تھی مگر بدی الزما کے سوئم پہ اتنے سارے چیدہ چیدہ اخبار نویسوں کو موجود پا کر اور پھر اپنے ساتھ ان کا رویہ دے کر اعجاز کے جی کو ڈھارس ہوئی تھی اور اس کا مزاج قدرے کھل گیا تھا تین چار دن میں پہلی بار اس نے گھر پہ سکینہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تمہیں کچھ ہوش آئے تو لڑکوں کے معاملے پر ملک جگیر سے جا کر مل لاؤ اس کا کوئی پتہ نہیں آج ہے کل نہیں عالمگیر بالکل ہی بے مہار ہو جائے گا پرسوں شہر سے واپسی پر جاؤں گا اعجاز نے کہا آج اخبار والے کا کل بھی ہو گیا ہے اب شہر کیا کرنے جا رہے ہو پرسوں مقدمہ بھی ختم ہو جائے گا کیسے ختم ہوگا نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری بجارتے نہ ڈالو سچ سچ بتاؤ کیا معاملہ ہے بھائی اخبار کا مالک مر گیا ہے اخبار بند ہو گیا بدیوں کو اور کیا چاہیے پرسوں ہم اس بات کا اعلان کر دیں گے معذرت بھی کر لیں گے معاملہ ٹھپ شکر ہے ایک اور مصیبت ختم ہوئی اب کسی اور کام میں ہاتھ نہ ڈال لینا اب کون سا کام رہ گیا ہے سب سے ضروری لڑکوں کا کام ہے ان کا دھیان کرو ہاتھ سے نکل جائیں گے تجھے تو سب کچھ ہاتھ میں رکھنے کی فکر رہتی ہے جوان لڑکے ہیں زمانہ دیکھیں گے تو خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے باپ کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کوئی ٹھیک نہیں ہوتا تو میں کہیں چلا جاؤں کیا مطلب تو جو کہتی ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کوئی ٹھیک نہیں ہوتا تو میں چلا جاتا ہوں پھر شاید اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں تمہیں تو بات الٹی طرف لے جانے کی عادت ہو گئی ہے سکینہ بات کاٹ کر بولی میں کہتی ہوں باپ کا ہاتھ سر پر ہو تو لڑکے آپے میں رہتے ہیں اعجاز آہستہ آہستہ مسکرا رہا تھا سکینہ بھی شرارت میں آ گئی پھر جداد میرے نام کب لگا رہے ہو جائیداد تیری ہی ہے سارا بندوبست تیرے اپنے ہاتھ میں ہے زبانی کلامی کو میں نہیں مانتی کاغذوں میں میرے نام کب کرو گے دیکھ جائیداد آج بھی تیری آگے بھی تیری آج میری ہے آگے کا مجھے پتہ نہیں تمہارا کوئی اعتبار ہے کل کوئی نیچ ذات کی لا کر گھر میں ڈال لو اعجاز ہنس پڑا کسی بے گناہ کو لا کر تیرے ہاتھوں حرام کی موت مروانا ہے تو اس کا خون پی جائے گی بات نہ ٹالو کب رجسٹری کروا رہے ہو کہا تو ہے جائیداد ساری تیرے ہاتھ کے نیچے ہے آگے بھی رہے گی آگے شاگے کا مجھے نہیں پتا زبان کر کے پھر گئے ہو آگے کا تجھے کیسے نہیں پتا تو چاچے کی اولاد ہے چاچے کی لڑی میں عورتیں سو سو سال کی ہو کر کھاتی پیتی رہتی ہیں تیری دادی پچانوے سال کی دوڑتی پھرتی ہے دو قسموں کی جائیداد کھا بیٹھی ہے چل چل میری دادی کو باتیں نہ کر سکینہ بے تکلفی سے بولی دادے تو بچارے بیماری کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے ہاں ان کی بیماری تیری دادی تھی آئے تجھے تو شرم بھی نہیں آتی سکینہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک دو بار مڑ کر اعجاز کو دیکھنے کے بعد گھر کے اندر چلی گئی گویا خاموش نظروں سے اسے بلا رہی ہو اعجاز کا جی گو ہلکا ہو چکا تھا مگر اس کا دل ابھی گھر کے اندر جانے کو نہ کر رہا تھا جیسے ہی سکینہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوئی وہ باورچی خانے سے نکل کر اپنے سہن والے کمرے میں چلا گیا دیر تک وہ کرسی کی پشت سے پشت جمائے اس کے بازوؤں پہ اپنے بازو رکھے بے حرکت بیٹھا اپنے سامنے میز کی خالی سطح کو دیکھتا رہا گویا اپنے اجزاء کو مجتمع کرنے کی کوشش کر رہا ہو اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کئی پردے اس کی آنکھوں کے سامنے سے اتر گئے تھے مگر ابھی مزید کئی مختلف اور متضاد نوعیت کے غلاف اسے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھے ان پردوں کی میں چھپا کوئی ادھر ادھر اور کبھی سے جھانکتا ہوا بدیو زما کا چہرہ تھا جو ہٹائے نہیں ہٹتا تھا اور اعجاز کے تصور سے آنکھ مچولی کھیلے جا رہا تھا اعجاز کی عجیب حالت تھی کہ وہ ابھی تک دل میں یہ فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ بدیو زما کے بارے میں اس کے کیا جذبات تھے کیا وہ ایک بے وقوف آدمی تھا جس نے اپنی حماقت سے صحت گنوا دی تھی کیا وہ انا پرست تھا جس نے سب کو اندھیرے میں رکھا اور محض اتفاق سے نام پیدا کر لیا تھا کہ وہ حقیقی طور پہ ایک انصاف پرست اور عظیم شخص تھا جس نے اپنے اصولوں کی خاطر قربانی دی تھی اعجاز کی روح میں ایک کشمکش جاری تھی جس نے اس کے اندر خواہش پیدا کی کہ کم از کم اس ایک رات کو وہ اسی طرح خاموشی کی حالت میں وہاں بیٹھا رہے اور کوئی اسے بلانے کو نہ آئے حتیٰ کہ وہ آنکھ میں چولی کھیلتا ہوا چہرہ اس کے تصور سے خارج ہو جائے قدرت نے اس کی مدد کی اور سکینہ اعجاز کے تصور میں گھر کے اندر بستر پہ لٹی رہی آخر اس کے چالیس سالہ تھکے تھکائے بدن نے اس کا ساتھ نہ دیا اور وہ وہیں پہ سو گئی ایک گھنٹہ کرسی پہ بیٹھے رہنے کے بعد اعجاز نے تھک کر پہلو بدلا اور خالی خالی نظروں سے کمرے میں دیکھنے لگا پھرتی پھراتی ہوئی اس کی نظر نیچے گئی تو اس نے دیکھا کہ دائیں ہاتھ والا سب سے نچلا دراز پوری طرح بند نہیں تھا اور اس کی پتلی سی درز میں سے ایک سفید سی چیز جھانک رہی تھی کئی لمحے تک وہ اسی طرح کرسی پہ بیٹھا انجان سی نظروں سے اس درز کے اندر دیکھتا رہا دائیں اور بائیں جانب کے چار درازوں میں اس کے کاغذات خطوط قلم اور پینسلیں کاپیاں اور سادہ کاغذ وغیرہ رکھے تھے ضروری کاغذات جیسے زمینوں کی رجسٹریاں کاروبار کا حساب کتاب اور بینک کی چیک بکیں وہ گھر کے اندر اپنی تالا لگی الماری میں رکھتا تھا مگر اس کے حافظے کے مطابق میز کے دونوں نیچے والے دراز خالی رہا کرتے تھے اس درس میں یہ کیا چیز ہو سکتی تھی اور کب اور کیسے یہاں تک پہنچی تھی ایک انوکھی بات یہ تھی کہ اس شے کو دیکھنے کا تجسس بھی اس کے دل میں ناپید تھا اس وقت اعجاز کے لیے اس بات کی کوئی حقیقت نہ تھی کہ یہ کوئی کپڑا تھا یا کاغذ یا اس کی نظر اور سوچ کو مصروف رکھنے کا محض ایک بہانہ تھا اس نے جوتے سے پیر نکال کر انگوٹھا اس درس میں داخل کیا اور اس کے زور سے دراز ذرا سا باہر کو کھسکایا اندر ایک بڑا سا پلاسٹک کا لفافہ رکھا تھا اعجاز چند لمحوں تک اس لفافے پہ نظریں جمائے ہوئے بیٹھا اپنی یاد کے دھندلکے میں اس کی شناخت کرتا رہا اس کا دماغ معاف تو نہ ہوا تھا مگر وقتی طور پر کسی حد تک شل ہو چکا تھا اسی طرح جیسے اس کے بیشتر اعضاء صدمے کے اثر سے سر نکالنے کے بعد ابھی تک نیم مفلوج حالت میں تھے اس نے دماغ پہ زور دینے کی کوشش سے چھٹکارا پانے کی خاطر پیر سے دھکیل کر دراز بند کر دیا اعجاز کے خیال میں دراز اندر سے اٹکتا تھا چنانچہ اس کے پیر کا دباؤ کچھ زیادہ پڑا جس سے دراز ہٹاک سے بند ہو گیا جیسے ہی دراز کے بند ہونے کی آواز کمرے میں گونجی گویا کسی نے اعجاز کی یادداشت کا بٹن دبا دیا وہ اجنبی آدمی جس نے ایک ویران سے سڑک پہ لے جا کر یہ بھاری لفافہ اعجاز کے ہاتھ میں تھما دیا تھا اور خود اپنی بائی سائیکل سمیت آبادی کی گلیوں میں گھس کر غائب ہو گیا تھا وہ اور اس کا سارا منظر اعجاز کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا اس کے ساتھ ہی اس کے بدن کی تمام تر آلکس ہوا ہو گئی جیسے کہ وہ کسی ایسی ہی شے کی تلاش میں ہو جو اس کے دھیان کی گرانی کو کم کر کے اس کے ذہن کو اس موجودہ بکھیڑے سے نکال لے جائے اس نے جلدی سے جھک کر دراز کھولا اور لفافے کے اندر سے کاغذوں کا پلندہ نکال کر میز پر رکھ دیا یہ انگریزی میں ٹائپ شدہ تین چار سو کھلے کاغذوں کا بنڈل تھا جس پہ کسی قسم کی جلد نہ تھی پہلے صفحے سے بغیر کسی عنوان کے عبارت کی ابتدا ہوتی تھی اور پہلی سطر سے پتہ چلتا تھا کہ کہیں بیچ سے ہی شروع کر دی گئی تھی صفوں کے نمبر لکھے تھے مگر فوٹو کاپی مدھم ہونے کی وجہ سے تقریباً مٹ چکے تھے آخری صفحے کا حال بھی وہی تھا کہ جملے کے درمیان میں ہی صفحہ ختم ہو جاتا تھا پہلے اور آخری صفحے کو دیکھنے کے بعد اعجاز نے پلندے کو بیچ بیچ سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ کاغذ بے جلد ہونے کے باوجود بے ترتیب نہ تھے اور جتنے بھی موجود تھے وہ عبارت کے لحاظ سے ایک کے بعد ایک سلسلہ وار چلتے تھے اعجاز نے ان کھلے کاغذوں کو چاروں طرف سے دبایا اور دبا کر ایک دستے کی شکل میں طے کیا اور سامنے رکھ کر پڑھنا شروع کیا اعجاز کو انگریزی بخوبی پڑھ لیتا تھا مگر اسے اس کی مشق نہ تھی پہلے چند صفحات اس نے یوں پڑھے جیسے وہ کوئی مبتدی ہو لیکن اس تحریر نے اعجاز کے ہوش اڑا دیے جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جاتا تھا اس کے پڑھنے کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی آخر دو گھنٹے کے عرصے میں دس بارہ صفحے پڑھ لینے کے بعد وہ ایک لہجے کو رکا نیند کا ایک ریلا آیا اور اس کے بدن سے گزر گیا وہ پڑھتا رہا پچاس صفحے پڑھ چکنے کے بعد اس نے کھڑی دیکھی تو دو بجے تھے مگر اس کی آنکھیں اس تحریر سے جدا نہ ہوتی تھیں پڑھتے پڑھتے اعجاز کے اوپر ایک نامعلوم سا خوف طاری ہو گیا اس نے مڑ کر چاروں طرف دیکھا پھر اٹھ کر دروازے سے سر نکالا اور تاریخ صحن میں باہر کے دروازے تک نظر دوڑائی کوئی بندہ بشر اسے نظر نہ آیا صرف صحن کے دوسرے کونے میں بیٹھی ہوئی بھینس نے اندھیرے میں سر اٹھا کر اسے دیکھا اور تین ماہ کا بچڑا اچک کر اٹھ کھڑا ہو گیا ایک لہجے کو اعجاز نے ارادہ کیا کہ جا کر باہی کے دروازے کی کنڈی دیکھے کہ لگی ہے یا نہیں پھر اس نے اپنے آپ کو تسلی دی اور باہر نکلنے کا ارادہ ترک کر دیا ایک آخری نظر چوبارے پہ ڈال کر جس کی چھت کے کنگرے ستاروں بھرے آسمان کے مقابل صاف نظر آ رہے تھے وہ دروازے سے ہٹ آیا اندر قدم رکھ کر اس نے دروازے کے پٹ مضبوطی سے بند کر دیے گو کنڈی نہ چڑھائی پھر اس نے جا کر گلی میں کھلنے والی کھڑکی کو بند کر کے چٹکنی چڑھا دی اور اوپر روشن دان پہ نگاہ ڈالی جو بند تھے جب وہ ہر طرف سے اپنے آپ کو محفوظ پا کر مطمئن ہو چکا تو واپس کرسی پہ آ کر بیٹھ گیا اور بلا توقف جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا وہاں سے آگے پڑھنے لگا اس تحریر میں جگہ جگہ قانونی نقطوں کے حوالہ جات دیے گئے تھے جو اعجاز کے علم سے باہر تھے گو بیشتر تحریر کا متن خوبی اعجاز کی سمجھ میں آتا جا رہا تھا اپنی محویت میں اعجاز ان قانونی حوالوں کو بغیر پڑھے چھوڑتا ہوا باقی عبارت کہ ایک ایک لفظ کو اپنی آنکھوں سے گویا پیے جا رہا تھا مزید ایک گھنٹہ گزرنے پر جب اعجاز نے رک کر دیکھا کہ وہ اس عرصے میں چالیس صفحات پڑھ گیا تھا تو اسے اپنی رفتار پہ ہلکی سی حیرت ہوئی مگر ان باتوں کے لیے اس کے پاس وقت نہ تھا وہ ان سینکڑوں صفات کو وہیں بیٹھے بیٹھے محض پڑھنا ہی نہیں بلکہ اپنے ذہن میں محفوظ کر لینا چاہتا تھا گو جانتا تھا کہ یہ کام اس کی استطاعت سے باہر تھا ان صفحات کے انکشاف در انکشاف نے اسے حیرت زدہ کر رکھا تھا فجر کی اذان ہوئی جس کی صدا اعجاز کی سماعت کے کسی زیری حصے سے اس طرح گزر گئی کہ اس کے شعور سے مستک نہ ہوئی جب روشن دانوں کے شیشوں سے صبح صادق کا اجالا ابھرا تو اعجاز پر نیند نے غلبہ پا لیا سورج نکلنے کے ساتھ ہی سکینہ کی آنکھ کھلی تو اس نے چار پائی سے اتر کر اعجاز کے کمرے کا رخ کیا دروازہ بند پا کر اس نے ہولے سے دوبارہ اسے دھکا دیا جس سے اسے اندازہ ہوا کہ دروازہ دبا کر بند کیا گیا تھا مگر اندر سے چٹکنی نہ چڑھی تھی سون بھادوں میں تو دروازے لوہے کے ہونے چاہیے وہ بڑائی اس نے دائیں پٹ کے دستے کو پکڑے رکھا اور بائیں پٹ کو اوپر جہاں سے وہ اٹکتا تھا ایک ہلکا سا دھپ رسید کیا دروازہ یوں آسانی سے کھل گیا جیسے اس پہ کوئی پکڑ ہی نہ ہو اندر اعجاز کرسی پہ بیٹھا بیٹھا سر میز پہ رکھے سو رہا تھا اس کا ایک گال کاغذ کے دستے پہ ٹکا ہوا تھا اور دونوں بازو میز پر ان کاغذات کے گرد یوں ہلکا کیے تھے جیسے انہیں قابو میں رکھے ہوئے ہو سکینہ دروازے میں کھڑی اسے دیکھتی رہی اف اس نے تعصب سے سر ہلایا چند سیکنڈ کے بعد اعجاز نے ایک زوردار خراٹا لیتے ہوئے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں اوئے ہوئے سکینہ نے دوبارہ متاثر انداز میں سر ہلایا ہوں اعجاز نے پوچھا وہ لائل نظروں سے سکینہ کو دیکھے جا رہا تھا جیسے اس کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ وہ کہاں پر تھا اور گرد و پیش کیا ہو رہا تھا تمہاری تو مت ماری گئی ہے سکینہ بولی نہ اٹھنے کا ہوش نہ بیٹھنے کا سکینہ کی بات سے گویا وہ پورے ہوش میں آ گیا اس نے کاغذات کو الٹ پلٹ کر ان کے دو حصے کیے جن کو وہ پڑھ چکا تھا انہیں ایک دراز میں اور جو باقی تھے ان کو دوسرے دراز میں رکھا چلو وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا ناشتہ تیار ہے جا کر کھا لو میں ادھر صفائی کرواتی ہوں اعجاز نے سر ہلا کر منع کیا کل کروا لینا آج مجھے ادھر کام کرنا ہے صفائی میں کوئی سارا دن نہیں لگتا تمہارے فارغ ہوتے ہوتے صفائی ہو جائے گی کل کروا لینا اعجاز سکینہ کے بازو پہ نرمی سے ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ کمرے سے باہر لے آیا رفع حاجت اور غسل سے بھی پہلے جو کام اس نے کیا وہ گھر کے اندر سے ایک تالا لے کر آنے کا تھا وہ تالا لے جا کر اس نے اپنے کمرے کے دروازے کو لگایا ایک دو بار اسے کھینچ کر تسلی کی اور چابی جیب میں ڈال لی سکینہ باورچی خانے کی کھڑکی میں کھڑی دیکھ رہی تھی ہائے ہائے میں کوئی زبردستی صفائی کرانے لگی تھی وہ بولی اعجاز غسل خانے کو جاتا ہوا سکینہ کی جانب خاموشی سے ہاتھ ہلا کر گزر گیا اب یہ کاغذ کہاں سے آئے ہیں سکینہ نے پوچھا کون سے کاغذ اعجاز بے خیالی سے بولا وہ پیڑھی پہ بیٹھا اچار کے ساتھ پراٹھا کھا رہا تھا ہائے وہ تھبے کا تھبا جو ساری رات پڑھتے رہے ہو ضروری کاغذ ہیں اعجاز دیں مختصراً کہا او ہو کیا ضروری ہیں کوئی رجسٹریاں ہیں بینک کے ہیں آڑتیوں کے ہیں کیسے کاغذ ہیں اس طرح کے کاغذ نہیں ہیں پھر کس طرح کے ہیں تیرے مطلب کے نہیں ہیں پھر کس کے مطلب کے ہیں سکینہ تنک کر بولی کسی کے مطلب کے نہیں ہیں تمہارا دماغ چل گیا ہے ساری رات لگا کر پڑھتے رہے ہو اور کسی کے مطلب کے ہی نہیں ہیں ایک مقدمے کی کاروائی ہے اعجاز نے کہا تمہارے مقدمے کی ہے نہیں اپنا مقدمہ تو ہار گئے ہو اب کوئی اور مقدمہ لے بیٹھے ہو ہاں کیوں تمہارا اس سے کوئی مطلب تو نہیں ہاں۔ نہیں پھر پڑھ کیوں رہے ہو معلومات حاصل کرنے کے لیے معلومات معلومات سکینہ بولی معلومات کرتے کرتے تمہاری عمر گزر گئی ہے کیا فائدہ ہوا نہ کچھ حاصل نہ وصول شکر کرو ایک مقدمے سے چھٹکارا ہوا ہے دفع کرو اس قصے کو معلومات سے تجربہ حاصل ہوتا ہے فائدے کی بات ہے اعجاز نے کہا تو مجھے بھی کچھ بتاؤ میں نے ابھی تک آدھا بھی نہیں پڑھا تجھے کیا بتاؤں تو تو پیچھے ہی پڑ جاتی ہے پیچھے کیوں نہ پڑھوں مجھے کیا تمہارا پتہ نہیں کوئی اور مقدمہ اٹھا لو گے اور وہ بھی ہار جاؤ گے تیری دعا شامل حال رہی تو ہار ہی جاؤں گا خدا کا نام لو میری دعا سے کوئی نہیں ہارتا اچھا اب دیکھ میں پڑھنے جا رہا ہوں مجھے بلانے کے لیے نہ آنا کھانے کے لیے آ جاؤں گا اور اگر کوئی دروازے پہ آئے تو اس سے کہنا کہ میں گھر پر نہیں ہوں ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے سکینہ نے بے دلی سے جواب دیا میں تو کہتی ہوں نیند پوری کر لو سارا دن پڑا ہے کر لوں گا کر لوں گا اعجاز بے صبری سے بولا اور لسی کا گلاس پی کر اپنے کمرے کو چلا گیا رات بھر جاگنے اور پھر کرسی پہ بیٹھے بیٹھے سونے سے اعجاز کی کمر اور کندھوں میں جو تھوڑا بہت اکڑاؤ پیدا ہو گیا تھا وہ چلنے پھرنے اور غسل کرنے سے دور ہو چکا تھا اور گو وہ ایک گھنٹے سے بھی کم عرصہ سویا تھا اگر اس قدر چاکو چوبند محسوس کر رہا تھا گویا آٹھ گھنٹے نیند کرنے کے بعد اٹھا ہو اس کا ذہن مکمل طور پر جاگ گیا تھا اور قریب دو سو صفحے کی تمام تر ردات اس کے دماغ میں رقم تھی وہ کسی مقید جانور کی مانند اپنے پنجرے سے نکل کر کمرے کی آزادی میں جانے کے لیے بےتاب تھا کمرے میں پہنچ کر اس نے دبا کر دروازہ بند کر دیا دوپہر تک وہ کرسی پہ بیٹھا پڑتا رہا اسے کچھ تھکاوٹ محسوس ہوئی تو کمر سیدھی کرنے کو اٹھ کر چار پائی پہ جا لیٹا لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی دس پندرہ منٹ ہی سویا ہوگا کہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اب اپنے بدن میں اسے تھوڑی بہت نکاہت کے آثار محسوس ہونے لگے تھے مگر اس کے اندر ایسی ہلچل مچی تھی کہ اسے آرام سے بیٹھنے نہ دیتی تھی کمرے سے نکل کر اس نے نلکے پر ہاتھ منہ دھویا اور باورچی خانے میں جا کر کھانا کھایا بھوک کی کمی کی وجہ سے اس نے چند ہی نوالے لے کر کھانا چھوڑ دیا سکینہ کی باتوں کا ہوں ہاں میں جواب دے کر وہ اپنے کمرے کو لوٹ آیا ایک سو کم تعداد میں صفحے پڑھنے کے لیے رہ گئے تھے اور فطرت کے ساتھ اعجاز کی جنگ جاری تھی پیٹ میں پڑی خوراک اعصاب پہ نیند کے جھونکے لیے آ رہی تھی مگر وہ تھا کہ اس تحریر میں جٹا تھا ایک دو بار وہ اٹھ کر چارپائی پہ جا لیٹا پانچ دس منٹ سویا اور پھر جاگ اٹھا گویا ان ان پڑھے افراق کو ہاتھ لگ گئے ہوں اور وہ اشارے کر کے اسے اپنی طرف بلا رہے ہوں ساتھ ہی ایک اور آفت بھی اس پہ نازل ہو رہی تھی جوں جوں وہ اس تحریر کو پڑھتا جا رہا تھا اعجاز کا ذہن بدی الزما کی موت کے واقعے سے دور ہو جانے کی بجائے مزید اس کے اندر اور اس سے متعلقہ واقعات میں الجھتا چلا جا رہا تھا ان صفحات کے بیان کا اعجاز کے حالیہ واقعات سے براہ راست کوئی تعلق نہ تھا مگر ایک اندرونی خلفشار تھا جس نے گویا کینچوے کی مانند اپنی باہیں پھیلا کر ان واقعات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور ان کاغذات پہ پھیلے ہوئے سینکڑوں کردار اعجاز کی اپنی زندگی کے کرداروں میں مدغم ہوتے چلے جا رہے تھے ان کا ذہن دو مستقل سطحوں پہ کام کر رہا تھا ایک سطح پہ اس مقدمے کے کردار تھے جو اس مسودے میں بند تھے دوسری سطح پر بدیو زماں جج محمد حسین تارڑ خواجہ معراج حاجی کریم بخش شیخ سلیم اور دوسرے درجنوں لوگ تھے اور یہ دونوں فریق کسی عجیب و غریب کیمیائی عمل کے تحت ایک دوسرے میں مڈ ہو گئے تھے فرق صرف یہ تھا کہ اس مسودے کے کرداروں کے چہرے بے شناخت تھے جبکہ اعجاز کے اپنے لوگوں کی شکلیں نہایت واضح طور پر اس کے ذہن کی آنکھوں کے سامنے سرگرم عمل تھیں اس انتشار کے بیچ اعجاز اس مسودے کو پڑھتا چلا جا رہا تھا اور اس کے کرداروں کی صورتیں صرف ان کے ناموں کی مناسبت سے اپنے ذہن میں وضع کرتا جا رہا تھا مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا نام محمد امین تھا تو اعجاز کے ذہن میں ایک نہایت دیانت دار چہرے والے آدمی کی شکل ابھر کر آتی تھی اور اسی طرح حضل کے آس اثر کے وقت وہ آخری صفحے تک جا پہنچا ختم کرتے کرتے اعجاز کو احساس ہوا کہ اس نے اس مسودے کی کاروائی کا ایک چوتھائی حصہ بھی نہیں پڑھا کچھ دیر وہ بیٹھا سوچتا رہا کہ وہ آدمی کون تھا جو یہ تھیلا اس کے ہاتھ میں پکڑا کر چلا گیا اور اس نے اعجاز کو محض اونی پونی رپورٹ ہی کیوں دی اور اس کا بکیا حصہ کہاں تھا مگر یہ باتیں اضافی تھیں اور جلد ہی اس کے خیال سے نکل گئیں اس کے ذہن میں اب نہ تیش تھا نہ تلاتم بس ایک مصمم ارادے کی تیز دھار تھی اور ضلالت کا ایک قدیم ان منٹ احساس جسے وہ دانتوں میں پیستا ہوا کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا اب اعجاز کی ساری سیاہی سمجھوتا بازی اس کے مزاج سے خارج ہو چکی تھی اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے نیم ابلتا ہوا پانی اچھال مار کر اس کے دماغ کے پردوں پہ گرا تھا اور جلن کی دھیمی آگ اسے چین نہ لینے دیتی تھی آخر وہ رکا اور میز سے موٹر سائیکل کی چابی اٹھا کر کمرے سے نکل آیا کمرے کو تالا لگا کر اس نے گھر کی جانب دیکھا سکینہ کہیں نظر نہ آئی تو اس نے موٹر سائیکل کو سٹینڈ پر سے اتارا اور اس کو وہ بڑے دروازے کی دہلیز سے نکال رہا تھا کہ سکینہ کی آواز آئی کہاں جا رہے ہو ذرا شہر تک جا رہا ہوں ابھی آتا ہوں اعجاز نے جواب دیا اعجاز کو علم تھا کہ اخبارات کے دفاتر سپہر اور شام کے وقت آباد ہوتے تھے سب سے پہلے اس نے مدیث جمع کے سابقہ اخبار روز نامہ طلوع کا رخ کیا چیف ایڈیٹر زیدی کسی سیاسی دعوت میں جا چکا تھا اس کا ایگزیکٹو ایڈیٹر بدر الحق دفتر میں موجود تھا اعجاز اسے پہچانتا نہ تھا مگر وہ اعجاز کو دیکھتے ہی گرم جوشی سے ملا میرا نام بدر الحق ہے میرا نام اعجاز ہاں ہاں جناب آپ کو کون نہیں جانتا بدر الحق بات کاٹ کر بولا آئیے آئیے تشریف رکھیے معاف کیجیے آپ کو تکلیف دی اعجاز نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے کہا میں اصل میں زیدی صاحب سے ملنے کے لیے آیا تھا بدی صاحب کے کل پہ ان سے ملاقات ہوئی تھی میں بھی وہیں پہ تھا جناب بدر الحق نے کہا جب آپ زیدی صاحب سے بات کر رہے تھے تو میں پاس ہی کھڑا تھا پھر آپ کے پاس اور لوگ پہنچ گئے مجھے اپنا تعارف کرانے کا موقع نہیں مل سکا چائے پئیں گے جی نہیں شکریہ مجھے ابھی کچھ اور لوگوں سے جا کر ملنا ہے میں یہ کہنے آیا تھا کہ کل بعد دوپہر بے بانگ دہل کے دفتر میں ہم پریس کو ایک بیان دے رہے ہیں اگر آپ اپنا کوئی آدمی بھیج دیں تو مہربانی ہوگی جی ہاں ضرور ضرور دراصل ہمیں پہلے ہی آپ کے لیگل ایڈوائزر کی جانب سے اطلاع مل چکی ہے بدر الحق نے کہا پھر وہ آگے جھک کر رازدارانہ انداز میں بولا افواہ ہے کہ پرچہ بند کرنے کا اعلان ہوگا کچھ ایسی ہی بات ہے اعجاز نے کہا لیکن اس کے علاوہ ایک بہت اہم معاملے کے بارے میں بھی بات ہوگی اچھا بدرالحق کی آنکھوں میں ایک پرانے رپورٹر کی سی چمک پیدا ہوئی جیسے بلی کو گوشت کی خوشبو آ جائے کس بارے میں اعجاز ایک لہجہ توقف سے بولا یہ آپ کل ہی پہ چھوڑ دیں تو بہتر ہے درست درست بدرالحق نے کہا مگر پیچھا نہ چھوڑا نہایت اہم معاملہ لگتا ہے جی ہاں اس صورت میں میں خود آؤں گا آپ فکر نہ کریں ایک پیالی چائے پی لیں اس دفتر میں چائے ہر وقت تیار ملتی ہے بدرالحق حساب جی بہت شکریہ اب میں اجازت لوں گا مجھے اور جگہوں پہ بھی جانا ہے اگر آپ کہیں تو میں اپنے جاننے والوں کو بھی خبر کر دوں کر دیں تو آپ کی نوازش ہوگی اعجاز نے کہا گو اسے پتہ تھا کہ خبر کے سلسلے میں ایک اخبار نویز دوسرے کو اطلاع نہیں دیا کرتا اچھا تو آپ نے کہا کہ نہایت اہم معاملہ ہے بدر الحق نے اصرار جاری رکھا جی ہاں درست درست میری جانب سے تسلی رکھیں بہترین رپورٹر لے کر آؤں گا بدی صاحب نے مجھے اس ادارے میں بھرتی کرایا تھا میرے اوپر ان کا بہت احسان ہے بلکہ میرے اوپر ان کا قرض ہے وہ دوبارہ آگے جھک کر سرگوشی میں بولا ازمیر کیس میں ان کو رگڑا دینے کا کوئی لوپ ہول نکلا ہے اعجاز اٹھ کھڑا ہوا کل بات ہوگی بدر صاحب آپ کا شکریہ آپ نے میرے لیے وقت نکالا نہیں صاحب کیا بات کرتے ہیں آپ کی ذات ہم سب کے لیے فخر کا باعث ہے آپ کے لیے سارا دن حاضر ہے وہاں سے رخصت ہو کر اعجاز بے بانگ دہل کے دفتر کے نیچے بدی الزما کی دوست کی دکان پہ پہنچا وہاں سے اس نے دو ایک پریس رپورٹروں کو فون کیا جن سے اس کا رابطہ رہ چکا تھا پھر وہ واپس گھر آ گیا رات کا کھانا اس نے خاموشی سے کھایا سکینہ نے اس کا مزاج دیکھا تو خود بھی چپ ہو رہی کھانے کے بعد اعجاز نے ہلکے پہ جا کر کلی کی اور منہ پہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے وہاں سے وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا بتی جلا کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا کرسی پہ بیٹھ کر وہ اس بھاری مسودے کے کاغذوں کو الٹنے پلٹنے لگا تین چار مختلف جگہوں پہ اس نے پینسل سے نشان لگائے اس کے بعد ایک دروازہ کھول کر دو فل اسکیپ سادہ کاغذ اور فاؤنٹین پین نکالے کاغذوں کو میز پر جما کر اس نے فاؤنٹین پین کھولا تو اس میں روشنائی ختم ہو چکی تھی اس نے دوبارہ دراز کھول کر نیلی روشنائی کی شیشی نکالی تو وہ بھی خالی تھی صرف اس کے پیندے میں خشک سی طے جمی تھی اسے یاد آیا کہ فاؤنٹین پین استعمال کیے ہوئے اسے کئی ماہ ہو چکے تھے سارے دراز کھول کر اس نے آگے پیچھے ہاتھ مارے مگر اس وقت اس کو کوئی اور قلم نہ ملا اس نے دل میں اپنے بیٹوں کو کوسا جو اس کے قلم غائب کر دیا کرتے تھے پینسل جو میز پہ رکھی تھی اس کا سکہ گھس چکا تھا اعجاز نے جیبی چاقو سے پینسل تراشی تو جو سکہ اندر سے برآمد ہوا وہ ٹوٹا ہوا نکلا اور اس کی انگلیوں سے پھسل کر زمین پہ جا گرا اعجاز نے دوبارہ پینسل تراشنی شروع کی سنبھل سنبھل کر نرمی سے چاقو کو لکڑی پہ چلاتے ہوئے اعجاز کی ناک میں تازہ تراشی ہوئی گلابی لکڑی کی تیز چوبی سی بو چڑھی اور اسے یاد آیا کہ کسی پینسل کو تراشے ہوئے بھی اسے ایک عرصہ ہو چکا تھا کئی برس سے وہ لکھنے کا کام اب بال پوائنٹ سے کیا کرتا تھا جو اس وقت دستیاب نہیں تھا اعجاز نے پینسل کو ناک کے قریب لا کر اس کی مانوس بو کو سونگا اور کئی منٹ تک سونگتا رہا پھر اس نے سکے کی نوک تراشی اور کاغذ سیدھا کر کے پینسل تھام کر مسودے کے اندر سے وہ پہلا پیرا نکالا جس پہ اس نے نشان لگا رکھا تھا اردو میں ترجمہ کرنے کی خاطر وہ دیر تک اسے پڑھتا اور سوچتا رہا پھر سادے کاغذ پر آہستہ آہستہ لکھنے لگا آدھی سطر لکھ کر اس نے دوبارہ اسے پڑھا اور پینسل ایک طرف رکھ دی عبارت گو واضح طور پر پڑھی جا سکتی تھی مگر کسی وجہ سے اعجاز کی تسلی نہ ہوئی اسے کچھ ایسا احساس ہوا کہ پینسل کے عارضی اور مٹ جانے والے الفاظ اس تحریر کی حرمت کو ذک پہنچاتے تھے کہ جیسے پینسل کی لکھائی اس عبارت کی توہین کر رہی ہو چند منٹ تک سوچنے کے بعد وہ اٹھا اور خالی دوات اٹھا کر صحن میں نکل گیا نلکے پہ جا کر اس نے ایک بار اسے چلایا اور اوک میں تھوڑا سا پانی بھر لیا پھر اس نے ہاتھ دوات کی منہ پہ رکھ کر انگلیاں ڈھیلی چھوڑیں تو پانی کترا کترا کر کے دوات میں گرنے لگا دوات کی تہ میں جمی ہوئی ٹکڑیاں پانی میں حل ہونے لگیں صحن اندھیرے میں تھا مگر بے چاند کی رات میں ستاروں کی روشنی اتنی تھی کہ اعجاز دوات کو آسمان کے مقابل اٹھا کر اس کے اندر پانی کی سطح کو دیکھ سکتا تھا جب اس کے اندازے کے مطابق پانی کی مقدار پوری ہو گئی تو اعجاز قمیض کے دامن سے گیلا ہاتھ خوش کر کے دوات کو چھوٹے چھوٹے گول چکروں میں تیزی سے ہلاتا ہوا کمرے میں لوٹ آیا فاؤنٹین پین بھر کر اس نے پینسل سے لکھی ہوئی آدھی سطر کو کاٹا اور نئی سطر لکھنی شروع کر دی لفظ لفظ سطر سطر کر کے ایک پیرا اس نے چالیس منٹ میں ختم کیا پھر دوبارہ اسے پڑھ کر دو ایک لفظوں کو درست کیا جب اس کی تسلی ہو چکی تو اس نے تیزی سے ایک تیسری نظر اس پہ دوڑائی نیلی روشنائی میں اپنے اصلی رنگ کی شوخی اور گہرائی نہ رہی تھی مگر اس کی ان منٹ خاصیت نے عبارت میں جو وزن پیدا کیا تھا اس سے اعجاز کے دل کو اطمینان حاصل ہوا مسودے کے کاغذات کو اتھل پتھل کر اعجاز نے اگلا نشان زدہ پیرا نکالا ترجمہ کرنے کے محاورے پر اب اسے کچھ نہ کچھ عبور حاصل ہو چکا تھا تاہم اگلے پیرے پر جو قدر طویل تھا اعجاز کو ایک گھنٹے سے اوپر وقت لگا پھر اس نے شروع سے اسے پڑھ کر کئی جگہ سے درست کیا ایک ورق کے دونوں صفحات عبارت سے بھر چکے تھے دوسرا ورق شروع کرنے سے پہلے اعجاز دم لینے کو رکا چند منٹ کے بعد مسودے کے اندر سے تیسرا پیرا نکال کر جب اس نے نیا صفحہ شروع کرنے کا ارادہ کیا تو دیر تک فاؤنٹین پین کو ہاتھ میں تھامے بیٹھا رہا پھر اچانک اس نے سر کو ایسے انداز میں جنبش دی گویا اپنے آپ سے کہہ رہا ہو کافی ہو گیا اس نے خالی ورق کو واپس دراز میں رکھا عبارت والے ورق کو دوہرا چوہرا کر کے اپنے بٹوے میں داخل کیا اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا باہر ساون کے موسم کا حبس لگا تھا سکینہ پہلو پہ لیٹی تھی اور دونوں لڑکے قمیض اتارے اپنی اپنی چار پائیوں پہ سیدھے پڑے گہری نیند سو رہے تھے اعجاز نے میز سے مسودہ اکٹھا کر کے اسے اس کے تھیلے میں رکھا اور اوپر مضبوطی سے گانٹ دے کر تیلے کا منہ باندھ دیا اسے لیے لیے وہ صحن میں آ کھڑا ہوا چند منٹ تک سوچتے رہنے کے بعد وہ اس وہ سیدھا سے کمرے میں داخل ہوا جہاں گیہوں کی بوریاں دالوں اور چاولوں کے مٹکے کپاس کی سوکھی منچٹی اور رضائیوں کی پیٹی رکھی تھی بھری ہوئی بوریوں پر پیر رکھتا ہوا اعجاز لوہے کی پیٹی پہ جا کھڑا ہوا اس کا سر چھت کی کڑیوں سے چھو رہا تھا چھت میں اسے اس جگہ کا علم تھا جہاں دیمک نے کاٹ کاٹ کر سوراخ کر دیا تھا جس کو بعد میں ابا بیلو نے مزید کھلا کر کے اندر گھر بنا لیا تھا ایک بار اجاز نے اندر ہاتھ لے جا کر دیکھا تو اس کا سارا بازو سوراخ میں گھس گیا تھا شام ہوتے ہی ابا بیلے بے پٹ کے دروازے اور کھڑکی کے رستے اندر باہر اڑتی پھرتی تھی اعجاز نے تھیلا سوراخ کے منہ پر رکھ کر ہلایا تو ایک بابیل ہلکی ہلکی چیخیں مارتی ہوئی پھڑ پڑا کر نکلی اور کمرے سے باہر اڑ گئی اعجاز نے مسودے کے تھیلے کو مڑوڑ کر گول کیا اور سوراخ میں داخل کر دیا پھنسے ہوئے تھیلے کو اس نے ہاتھ سے دھکیلنا شروع کیا تو آخر وہ سارے کا سارا سوراخ کے اندر داخل ہو گیا پیچھے جگہ کھلی تھی ایک آخری دھکے سے تھیلا آسانی کے ساتھ اس جگہ پہ جا کر بیٹھ گیا ابابیلوں اور چوہوں کا راستہ روکنے کے لیے اعجاز نے جھک کر منچٹی کی چند ٹہنیاں توڑی اور انہیں ہاتھ میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے سوراخ میں دھکیل دیا دوسری بار مزید منچٹی توڑ کر سوراخ میں بھرنے کے بعد اعجاز کو اطمینان ہو گیا کہ اب کوئی چھوٹا بڑا جانور اس جگہ میں داخل نہ ہو سکتا تھا وہ نیچے اتر آیا کمرے کے نیم اندھیرے میں اس نے نظر اٹھا کر دیکھا باہر سے خالی سوراخ نظر آتا تھا اپنے کمرے میں جا کر اعجاز نے بتی بجھائی اور دروازہ بند کیا پھر وہ اپنی چار پہ جا کر لیٹ گیا وہ رات اعجاز نے سوتے جاگتے میں گزاری کبھی گہری نیند میں خراٹے لینے لگتا کبھی بڑھا کر اٹھ بیٹھتا صبح جب وہ اٹھا تو اس کے پٹھوں میں جگہ جگہ درد اٹھ رہا تھا جیسے میلوں چل کر آیا ہو مگر نہانے اور ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو چوکس محسوس کرنے لگا قریب ایک گھنٹے تک گھر میں ادھر ادھر پھرنے اور سکینہ اور لڑکوں سے باتیں کرنے کے بعد اسے پھر نیند محسوس ہونے لگی وہ جا کر چارپائی پہ لیٹ گیا تین گھنٹے تک وہ وہاں پہ گہری نیند سویا رہا جب اٹھا تو اس کا ذہن حیرت انگیز طور پر شفاف اور خاموش تھا جیسے چھڑ کے موسم کی دوپہر ہو دن کا کھانا کھا کر وہ گھر سے نکل گیا جب اعجاز بے بانگ دہل کے دفتر پہنچا تو سوائے شمس کے وہاں پہ کوئی موجود نہ تھا شمس کو اطلاع ہو چکی تھی اور وہ دفتر میں صفائی کرا کے چائے کا سامان تیار کیے بیٹھا تھا اعجاز کرسی پہ جا بیٹھا دفتر کی مخصوص اخباری کاغذ اور سگریٹ کے دھوئیں کی ملی جلی بو اس کی ناک میں داخل ہوئی اس مانوس بو کو سونگتے ہوئے اعجاز نے بدیو زما کی غیر موجودگی کو شدت سے محسوس کیا شمس نے اس کو چائے کی پیالی پیش کی دو بج چکے تھے ایک آدھ بات کرنے کے بعد دونوں آدمی خاموش ہو کر انتظار کرنے لگے ڈھائی بجے خواجہ مراج آ پہنچا جس کے ہمراہ شیخ سلیم تھا ان کے پیچھے پیچھے تین چار رپورٹر دفتر میں داخل ہوئے انہوں نے خواجہ معراج کو سر ہلا کر سلام کیا اور اعجاز سے گہری مانوسیت کے ساتھ ہاتھ ملائے ان میں سے صرف ایک کو اعجاز شکل سے جانتا تھا گو نام سے اس کے بھی وہ واقف نہ تھا ان سب نے باری باری اعجاز سے مخاطب ہو کر اپنے اپنے اور اخبار کے نام سے تعارف کرایا شام سے ان کے لیے چائے بنانے لگا تو خواجہ معراج ہاتھ اٹھا کر بولا ابھی کچھ اور مہمان آنے والے ہیں رک جاؤ اس نے جیب سے ایک کاغذ کا پرچہ نکال کر اعجاز کو دیا پھر وہ منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر سرگوشی میں بات کرنے لگا یہ مختصر سا مضمون میں نے بنایا ہے اسے پڑھ لو بس اتنا ہی کہنا کافی ہے البتہ تم کچھ رسمی باتیں اضافی طور پر کہنا چاہو تو کہہ دینا مجھے ایسی باتیں نہیں آتی اسی لیے یہ ڈیوٹی تمہیں دے رہا ہوں اب مزید لوگ آنے شروع ہو گئے تھے روز نمہ طلوع سے ایک شخص بنام افضال احمد آیا جس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ ہمارے ایگزیکٹو ایڈیٹر بدر صاحب کو امریکن سفیر کی پریس کانفرنس میں جانا پڑ گیا انہوں نے معذرت بھیجی ہے میں اسسٹنٹ ایڈیٹر ہوں انہوں نے مجھے اور محمد یاسین صاحب کو وہ اپنے ساتھی کی جانب اشارہ کر کے بولا بھیجا ہے اعجاز نے دونوں سے مسافہ کیا لوگ ایک ایک دو دو کر کے آتے جا رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے کمرہ کھچا کھچ بھر گیا اعجاز کو اندازہ تو تھا کہ اس قصے میں پریس کی غیر معمولی دلچسپی تھی تاہم اسے اتنے لوگوں کی آمد کی توقع نہ تھی کرسیاں کم پڑ گئیں کچھ لوگ میز کے کونوں پر بیٹھ گئے باقیوں نے فرش پہ بیٹھ کر دیوار سے ٹیک لگا لی اعجاز نے معذرت کی تو سب بولے کوئی بات نہیں اعجاز صاحب فکر نہ کریں افضال احمد نے اجازت لے کر سگریٹ سلگا لیا اس کی دیکھا دیکھی آدھے سے زیادہ لوگوں نے اپنے اپنے یا دوسروں سے مانگ کر سگریٹ جلائے کمرہ دھوئیں سے بھر گیا خواجہ معراج نے ہوا میں ہاتھ سے پنکھا ہلاتے ہوئے شمس کو کھڑکی کھولنے اور اسی اشارے سے چائے پیش کرنے کو کہا پیالیاں صرف آٹھ تھیں جس جس کو ملیں وہ اٹھا کر پینے لگا اعجاز نے ایک بار پھر معذرت کی تو کرسیوں پر بیٹھا ایک نوجوان چائے کی سرکی لیتے ہوئے بولا یہ تو اپنی قسمت کی بات ہے جناب میز کے کونے پہ بیٹھا ہوا دوسرا نوجوان بولا جی ہاں یہ سب کرسی اور چائے کا قصہ ہی تو ہے جناب اسی سے قسمتیں بنتی اور بگڑتی ہیں سب لوگ ہنس پڑے سوائے خواجہ معراج کے جس کے چہرے سے بیتابی کے اثرات ظاہر تھے آخر اس نے اعجاز کے بازو پہ ہاتھ رکھ کر کارروائی کی ابتدا کرنے کا اشارہ دیا اعجاز کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا حضرات اس نے کہنا شروع کیا میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں ہم ایک پریس نوٹ بھی جاری کر سکتے تھے مگر ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ لوگوں کو یہاں آنے کی تکلیف دی جائے کیونکہ جو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں ان کا اس ملک کے سارے عوام کے ساتھ اخلاقی سیاسی اور آپ لوگوں کے ساتھ براہ راست پیشہ ورانہ تعلق ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس دفتر میں ہم لوگوں کی موجودگی کے باوجود یہ کمرہ بے بانگ دہل کی مختصر زندگی کے روح رواں برادرم بدی الزماں کی غیر موجودگی میں قطعی طور پر ایک بے آب و گیا ریگستان معلوم ہو رہا ہے کھڑکیاں کھلی ہیں مگر سانس گلے میں اٹکتی ہے کیونکہ ہماری رگوں میں آکسیجن پہنچانے والا شخص ہم سے رخصت ہو چکا ہے مگر اللہ کے کاموں کے آگے کس کا بس چلتا ہے اس سے پیشتر کہ میں اس آدمی کی دیت کی ہوئی شے یعنی بے بانگ دہل کے بارے میں کچھ عرض کروں میں آپ لوگوں کی اجازت سے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں جناب علی میں یہ کہنے کی جرت کرتا ہوں کہ آپ اگر اس معاشرے کے سب سے زیادہ مند لوگ نہیں ہیں اعجاز ایک لہجے کو رکا سامعین کے درمیان ہلکی ہنسی کی آواز پیدا ہوئی تو کم از کم سب سے زیادہ باخبر لوگ ضرور ہیں چنانچہ آپ لوگوں کو خبر ہوگی کہ ربا صدی سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے اور یہ ملک افواہوں پہ چل رہا ہے ہمارے اخباروں کا یہ حال ہے کہ کبھی کوئی اصل خبر نہیں چھپتی بلکہ مختلف لوگوں کے الٹے سیدھے بیان چھپ جاتے ہیں اگر کبھی کبھار کوئی اصل خبر نکلتی بھی ہے تو اس کا اجرا نامعلوم یا جعلی ذرائع کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے اسی طرح وہ ایک افواہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے افواہوں کی شروعات کہاں سے ہوئی اس وقت سے جب یہ ملک وجود میں آیا ہمارے پہلے وزیر اعظم کے قتل سے لے کر دو جنگوں دو مارشل لاؤں سیاست کی متفرق کلہ بازیوں سے لے کر تیسری جنگ تک ہمارے علم میں کچھ نہیں آیا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا کس نے کیا کیا کیا کیا فیصلے ہوئے اور کس وجہ سے ہوئے اور ان کے نتیجے کے طور پر جو مصیبتیں ہم پہ نازل ہوئیں ان کا ذمہ دار کون تھا ہمارا یہ ملک تباہ کن ادوار میں سے گزرا ہے مگر ظلم خدا کا کہ ہمیں کچھ بتایا نہیں گیا ہم اندھیرے میں ٹمک ٹوئیاں مار رہے ہیں ادھر سے ایک افواہ آتی ہے ہم اس پہ اعتبار کر لیتے ہیں دوسری طرف سے افواہ آتی ہے تو ہم پہلی کو چھوڑ کر دوسری پہ اعتبار کر لیتے ہیں ہمارا ہر کسی پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے سچ کی عدم موجودگی میں ہمارے دماغوں کے اندر سے ایک ایسی دھن چھا چکی ہے کہ ہماری نظر چند قدم تک محدود ہو کر رہ گئی ہے اس دھن میں سے ظاہر ہوتا ہوا جو کوئی بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے ہم اس کے دامن سے لپٹ جاتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے اس کا منطقی نتیجہ یہ رو پذیر ہوا ہے کہ سارے معاشرے میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو چکا ہے ہمارے ساتھ اس طور سے دگے پہ دگا ہوا ہے کہ ہمیں کچھ علم ہی نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے ہمارے دلوں میں اندیشوں نے گھر کر لیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے اور جو ہوگا وہ ہمارے اختیار سے باہر ہوگا کیونکہ ہم لا علم رہیں گے ہم مستقل دگے کی توقع کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں اب آئیے دیکھیں کہ اس عدم تحفظ کا کیا نتیجہ سامنے آیا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے دلوں کے ارادے تبدیل ہو گئے ہیں ہمارے اندر سے ایک قدرتی خواہش پیدا ہو گئی ہے کہ جو کچھ سمیٹا جا سکتا ہے آج ہی سمیٹ لیا جائے یعنی بقول شاعر کل کی خبر نہیں اس لیے سو برس کا سامان آج ہی بنا لیا جائے اس کے علاوہ عدم تحفظ کا ایک اور شاخسانہ بھی نکلا ہے سارے کا سارا معاشرہ ایک اندیکھے خطرے کے احساس میں مبتلا ہو گیا ہے اندر کے خطرے کا خدشہ باہر کے خطرے کا خدشہ اجتماعی خطرے کی جگہ انفرادی خطرے کے شبہات نے جنم لے لیا ہے ہر کوئی اپنے تحفظ کے لیے دوسرے پر حملہ کرنے کو تیار بیٹھا ہے اور ذرا سی بات پر لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے ہر ایک معاملے میں خواہ وہ گھر کا ہو خواہ باہر کا خواہ روزمرہ کا ہو خواہ دور ازکار کا ہو ہر ایک انسانی تعلق کے اندر صبر کا دامن ہاتھ سے چھٹ گیا ہے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے نزا کا عالم ہے اور زندگی کے لیے ہم سب اپنی اپنی جگہ پر ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں مگر کوئی سہارا نہیں ملتا یہ زنجیر ہے اس زہریلے چکر کی جس کی تفصیل میں نے بیان کی ہے ہم گردش کر رہے ہیں اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا کس وجہ سے دکھائی نہیں دیتا کیونکہ اندر اور باہر اندھیرا ہے یہ تاریکی کیوں چھائی ہوئی ہے کیونکہ ہمیں آگاہی مہیا نہیں کی گئی اور یہ وہ جڑ ہے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آپ کو کوئی خبر مہیا نہیں کی جس کی تلاش میں آپ یہاں تشریف لائے ہیں بلکہ ایک لمبی چوڑی بات کر کے آپ کی سامع خراشی کی ہے نہیں نہیں اعجاز صاحب بالکل نہیں سامعین سے کئی آوازیں آئیں کہیے کہیے فرمائیے یہ لمبی بات میں نے اس لیے آپ کے آگے کی ہے کہ آپ اس کے پاسدار ہیں اور اگر پاسداری کرنے میں کچھ تکلیفیں آئیں جو آپ کی قوت برداشت سے باہر ہوں تو پھر کم از کم آپ ایک گواہ کی حیثیت سے تو زندہ رہیں گے جی بالکل درست فرمایا چند آوازیں اٹھیں یہ بھی کافی ہے اعجاز نے کہا صرف گواہ کی حیثیت سے کیوں جناب ہم سب کچھ کریں گے ایک منچلا بولا خواجہ معراج کے حلیے سے اب بے چینی ظاہر ہونے لگی تھی اس کے دونوں ہاتھ حرکت میں تھے کبھی وہ سامنے میز پر رکھے کاغذات کو الٹتا پلٹتا کبھی جیب سے کوئی پرزہ نکال کر اسے پڑتا اور دوبارہ جیب میں رکھ لیتا پھر چشمہ اتار کر اسے منہ کی بھاپ دیتا اور شیشے صاف کرتا اس کے بعد اپنی چائے کی پیالی میں بے وجہ چمچہ ہلانے لگتا وہ بے تابی سے اعجاز کی بات ختم ہونے کے انتظار میں تھا اور بار بار اس کی جانب دیکھتا اور پھر کلائی کی گھڑی پہ نگار ڈالتا جا رہا تھا جیسے کہ اس کی دانست میں اعجاز اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہو مگر وہ سامعین کی گہرے دلچسپی کے باعث اعجاز کو روکنے سے قاصر تھا ابھی تک میں نے آگاہی کے بارے میں محض زبانی کلامی بات کی ہے اعجاز نے بولنا شروع کیا آگاہی شگاہی چھوڑو ملک جی سب سے پیچھے زمین پہ بیٹھا ہوا ایک شخص سر اٹھا کر بولا سیدھی بات کرو کہ حکومتیں سچی سچی بات بتایا کریں اعجاز ایک لمحے کو رک کر اسے دیکھا وہ اس نوجوان سے واقف تھا جو نور پور کا رہنے والا تھا اور ہر پن ہواڑے سے ایک بڑے سے کاغذ کے شیٹ پر ہاتھ سے لکھ کر اور پچاس ساٹھ فوٹو کاپیاں بنوا کر نور پور گزٹ کے نام سے تقسیم کیا کرتا تھا جس میں چھوٹی موٹی مقامی مقدمہ بازیوں پانی کے تنازع شادی بیاہ اور فوتگیوں اور دیہی کام کے دوروں کی خبریں ہوا کرتی تھی اس کا نام فرخ گوری تھا اس کی تعلیم شاید میٹرک بھی نہ تھی جو اس کی غلط سلط تحریر سے ظاہر ہوتی تھی مگر اس کے شعور کی سطح اس کی رسمی تعلیم سے اونچی تھی ماضی میں ایک آدھ بار اعجاز نے سوچا بھی تھا کہ اگر وہ ٹریڈ یونین کے پیشے میں لگا رہتا تو فروغ گوری تنظیم کے کام میں مفید ثابت ہو سکتا تھا اس وقت فروغ گوری کی بات سن کر اعجاز کے اندر احساس کی ایک نئی تہ نمودار ہوئی کہ وہ بات تو عام غریب اور نادار لوگوں کی قوم کے بارے میں کر رہا تھا مگر الفاظ مخاطبین کی سطح کے برابر استعمال کرتا جا رہا تھا اس دوئی نے اعجاز کے اندر ہلچل سی پیدا کر دی چند لمحوں کے لیے رک کر اس نے دوبارہ بات کرنے کو اپنے خیالات مجتمع کیے فاروق وہ بولا تم درست کہتے ہو آخر آگاہی کا مطلب ایک ہی تو ہے یعنی سچی بات اب میں تمہیں ایک سچی بات سناتا ہوں ہمارے ملک پر ایک انتہائی تباہ کن حادثہ گزر چکا ہے مجھے اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ سب کو اس کا علم ہے اس کے بارے میں ایک چیف جسٹس کی سربراہی میں انکوائری ہوئی تھی جس کی ہزاروں صفوں پر مشتمل رپورٹ تیار کی گئی ہے مگر ہمیشہ کی طرح اسے بھی باہر کی ہوا لگنے نہیں دی گئی میں اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں جو مجھے بھی فقط حادثاتی طور پر دستیاب ہوا ہے میں جب آپ کے روبروئی سے پڑھوں گا تو آپ کو خود بخود علم ہو جائے گا کہ یہ کس واقعے کے بارے میں ہے سامعین میں اچانک آوازوں اور بدنوں کی حرکت پیدا ہوئی کمرے میں بن بناہٹ پھیل گئی پھر فوراً ہی یکسر خاموشی چھا گئی اور تمام رپورٹر اپنے قلم روک کر سننے کو تیار بیٹھ گئے خواجہ معراج اب اعجاز کو ایسی نظروں سے ایک تار دیکھے جا رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو یہ تم کیا کر رہے ہو اعجاز اس کی نظروں سے بے خبر جیب سے ایک فل سکیپ کاغذ نکال کر پڑھنے لگا ابھی اس نے ایک دو لفظ ہی بولے تھے کہ خواجہ معراج کا صبر جواب دے گیا وہ اچک کر اپنی کرسی سے اٹھا اور اعجاز کے ہاتھ سے کاغذ چھپٹنے کی کوشش کرنے لگا اس کی حالت غیر ہو چکی تھی اس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا جیسے سارا خون نچڑ گیا ہو اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکل رہی تھی صرف اس کے ہاتھ چل رہے تھے کمرے میں جتنے لوگ تھے سب اٹھ کھڑے ہوئے وہ سب کم و پیش نوجوان رپورٹر تھے لیکن ان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کریں وہ خاموش کھڑے حاجہ معراج اور اعجاز کی ہاتھا پائی کو دیکھ رہے تھے صرف بیچ بیچ میں آوازیں اٹھ رہی تھیں ارے ارے بھائی کیا یہ کیا جناب بات کریں چھوڑیں اعجاز نے پہلے بازو لمبا کر کے اپنا کاغذ خواجہ معراج کی پہنچ سے دور ہٹایا اور اسے روکنے کی کوشش کی جب وہ نہ رکا تو اعجاز نے دوسرے ہاتھ کے ساتھ سختی سے اسے پرے کیا خواجہ معراج دھپ سے کرسی پہ یوں گرا کہ جیسے قاعدے سے بیٹھ گیا ہو مگر اگلے ہی لمحے وہ میکان کی طور پر اٹھا اور اپنی کاروائی دوبارہ شروع کرنے ہی والا تھا کہ ناکامی کے امکان کو دیکھ کر رک گیا اس نے جھک کر میز سے اپنا کاغذ اٹھایا اور لرستی ہوئی آواز میں بولا آپ صاحبان کو یہ فالتو باتیں سنانے کے لیے مدعو نہیں کیا گیا تھا اصل مقصد یہ اعلان کرنا تھا جو میں اب اس ادارے کے لیگل ایڈوائزر کی حیثیت سے کرتا ہوں اور یہ نوٹ کیجئے وہ ہوا میں انگلی اٹھا کر بولا کہ میں اپنی اس حیثیت میں ادارے کی جانب سے یہ اعلان کرنے کا مکمل حقدار ہوں وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذ کی تحریر پڑھنے لگا ادارہ بنام رحمانیہ پبلیکیشنز اور اس کے زیر اہتمام و ملکیت چھپنے والا ہفت روزہ اخبار بانگ دہل ناگزیر وجوہات کی بنا پر جن میں ادارے کے ایڈیٹر و پراپرائٹر کی ناگہانی وفات شامل ہے ہر کاروباری و اشاعتی مقصد کے ضمن میں حتمی طور پر بند کیا جاتا ہے ادارے کے ٹائٹل میں دو بینک اکاؤنٹ ہیں جس کے اندر معمولی رقم کی تفصیل ادارے کے اکاؤنٹ کے پاس موجود ہے اس بارے میں ملکی قوانین کے مطابق بقیہ اور مزید کارروائی کی جا رہی ہے اخبار کے ڈیکلیریشن کے رکھنے بیچنے یا سرنڈر کرنے کے بارے میں فیصلہ حالات کے مطابق کیا جائے گا میں ادارے کی جانب سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اخبار بے بانگ دہل کے دور اشاعت میں اگر کسی شائع شدہ مواد سے کسی شخص یا ادارے کو شکایت کا موقع ملا ہے تو ادارہ اس کے لیے معذرت خواہ ہے اعلان ختم کر کے خواجہ معراج نے کاغذ طے کر کے جیب میں رکھ لیا آپ لوگوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ وہ بولا اب آپ لوگ ہماری جانب سے فارغ ہیں کوئی رپورٹر اپنی جگہ سے نہ ہلا وہ سب آنکھیں پھاڑے خواجہ معراج کو دیکھ رہے تھے خواجہ معراج ٹک ٹکی باندھے انہیں دیکھتا رہا خدا حافظ اس نے چند لمحوں کے بعد کہا گویا انہیں اپنی نظروں سے زیر کر کے پسپا ہونے پر مجبور کر رہا ہو چند لمحے مزید خاموشی رہی پھر سامعین میں سے ایک بولا خدا حافظ سب اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے خواجہ معراج صورت حال کو تاڑ گیا تو ٹھیک ہے وہ بولا جو چیز چاہے کرو مگر میں یہ اعلانیہ کہتا ہوں کہ جو بیان میں نے پڑھ کر سنایا ہے اس کے علاوہ کسی معاملے سے میرا کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں یہاں پہ جو کچھ مزید کارروائی ہوئی ہے یا ہوگی اس سے میں اپنے آپ کو مستثنا قرار دیتا ہوں اور اس کے بارے میں ہر کسی ذمہ داری سے گواہان کی موجودگی میں دست ہونے کا اعلان کرتا ہوں مہربانی فرما کر یہ لکھ لیں خواجہ معراج پلٹا اور شیخ سلیم کو اشارہ کر کے بولا چلو شیخ سلیم اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا ہجوم کے بیچ پھنس پھنسا کر گزرتے ہوئے وہ دونوں دروازے تک پہنچے وہاں پہ خواجہ معراج ایک بار پھر پلٹ کر بولا در حقیقت اب آپ میں سے کسی کو بھی یہاں موجود رہنے کا حق نہیں میں چاہتا ہوں اس دفتر کو سیل کروا سکتا ہوں جاؤ جی وکیل صاحب فاروق گوری بولا سیل کروانے کا بندوبست کرو اتنی دیر میں ہم ملک اجاز کی بات سن لیں گے چند لوگ ہنس پڑے خواجہ معراج غصے کی حالت میں دہلیز پار کرتے ہوئے پیر اٹکنے سے لڑکھڑا گیا شیخ سلیم نے اسے دونوں جانب سے پکڑ کر سہارا دیا دونوں سیڑھیاں اتر گئے اعجاز کچھ دیر تک اپنا کاغذ ہاتھ میں لیے خاموش کھڑا رہا پھر عقب سے فاروق گوری کی آواز آئی چلو جی وکیل صاحب سے تو خلاصی ہوئی ملک اعجاز اب اگلی بات سناؤ اس سے پہلے ایک اور آواز آئی کہ دفتر سیل کرنے کے لیے دروگا جی آ جائیں گے سب ہنس پڑے ماحول کا سکوت کچھ ٹوٹا تو اعجاز اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور کاغذ سامنے رکھ کر پڑھنے لگا پاکستان کے دو ٹکڑے کیوں کر ہوئے وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی بنا پر پاکستانی فوج کو مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈال دینے پڑے ان وجوہات کا تعین کرنے کی خاطر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سمیت تین اعلیٰ ترین ججوں پر مشتمل ایک کمیشن آف انکوائری مقرر کی گئی اپنی تفتیش اور تحقیق کے نتیجے کے طور پر کمیشن اس فیصلے پر پہنچی کہ یہ محض ایک عسکری شکست نہ تھی بلکہ ایک عظیم سیاسی اور اخلاقی ہار تھی دو مارشل لاؤں کے دوران پاکستان کے فوجی حکمران اخلاقی طور پر اس قدر گر چکے تھے اور اتنے بدعنوان ہو چکے تھے کہ ان میں جنگ لڑنے کی سکت نہ رہی تھی کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ اخلاقی گراوٹ اس وقت شروع ہوئی جب سینئر افسران انیس سو اٹھاون کے مارشل لا کی انتظامیہ میں ملوث ہو گئے اس صورتحال نے اس وقت انتہائی شکل اختیار کر لی جب مارچ انیس سو انہتر میں جنرل یایا خان نے دوسرا مارشل لا نافذ کیا کمیشن کی رائے میں مشرقی پاکستان کے اندر حالات اس وقت سنگین نوعیت اختیار کر گئے جب پچیس مارچ کو یاحیہ نے وہاں ملٹری ایکشن شروع کیا محمد اشرف نے جو اس وقت ڈھاکہ کا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تھا کمیشن کو بیان کرتے ہوئے کہا کمیشن کو بیان دیتے ہوئے کہا مشرقی پاکستان کے لوگ اپنے ہی ملک کے اندر اجنبی بنا دیے گئے ہیں برگیڈیئر اقبال الرحمان شریف نے کمیشن کو بیان دیتے ہوئے کہا جنرل گل حسن اپنے جوان سے پوچھا کرتا تھا تم نے کتنے لوکل آدمی مارے ہیں ایک اور گواہ نے کمیشن کو بیان دیا لیفٹیننٹ جنرل اے کے نیازی نے کمانڈر مشرقی پاکستان کا عہدہ سنبھالتے ہی ماتحت فوجیوں سے کہا یہ دشمن کا علاقہ ہے جو اٹھا سکتے ہو اٹھا لو برما میں ہم یہی کیا کرتے تھے کمیشن کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ میجر جنرل نظر حسین شاہ جی او سی بارہ division major general A H Ansari G O C نو ڈویژن اور brigadier Baqir Siddiqui chief of staff eastern command نے کمیشن کے روبرو اپنے بیانات میں انکشاف کیا کہ سات سینئر افسران اور ان کی یونٹیں وسیع پیمانے پر لوٹ مار میں ملوث تھے اس لوٹ مار میں نیشنل بینک کی سراج گنج برانچ سے ایک کروڑ پینتیس لاکھ روپے کی چوری بھی شامل تھی ان سات افسران میں ایک بریگیڈیئر چار لیفٹیننٹ کرنل اور ایک میجر شریک تھا ان کے نام جو کمیشن کی رپورٹ میں شامل ہیں یہ ہیں اعجاز پڑھتا جا رہا تھا اور سننے والوں کے قلم تھم چکے تھے وہ لکھنا لکھانا بھول کر منہ اٹھائے آنکھیں پھڑے اعجاز کو دیکھے جا رہے تھے جیسے کہ ان کی تمام تر قوت کانوں اور آنکھوں میں مجتمع ہو چکی ہو کمیشن کی رپورٹ میں اعجاز کہہ رہا تھا مندرجہ ذیل سفارشات شامل ہیں کہ نمبر ایک general Yahya Khan general Hamid Khan lieutenant general S G M Pirzada major general Umar lieutenant general Gul Hassan اور میجر جنرل مٹھا نے آپس میں مجرمانہ سازش کر کے پچیس مارچ انیس سو انہتر کو فیلڈ مارشل ایوب خان سے غیر قانونی طور پر اقتدار چھینا تاکہ اقتدار جنرل یایا خان کے سپرد کر دیا جائے اور اگر اس مقصد کے لیے طاقت استعمال کرنی پڑے تو وہ بھی کی جائے اس حرکت کے بدلے مذکورہ افسران پر کھلا مقدمہ چلایا جائے علاوہ ازی اپنے مشترکہ مقصد کے حصول کی خاطر افسران کا یہ گروہ دھمکی اور لالچ کے ملے جلے حربے کو استعمال کر کے سیاسی جماعتوں پر اثر انداز ہوا تاکہ انتخابات کا نتیجہ ان کی مرضی کے مطابق برآمد ہو بعد ازاں یہی حربے استعمال کر کے مذکورہ افسران کے گروہ نے سیاسی جماعتوں کو مجبور کیا کہ وہ تین مارچ انیس سو اکہتر کو نیشنل اسمبلی کے ڈھاکہ اجلاس میں شریک نہ ہوں اس کے علاوہ آپس میں مشترکہ فیصلہ کر کے مشرقی پاکستان میں ایسے حالات پیدا کیے جائیں جو وہاں پر سول نافرمانی کی تحریک کے موجب بنے ان افسران پر کھلا مقدمہ چلایا جائے نمبر دو مشرقی اور مغربی پاکستان کے اندر اپنے جنگی فرائض میں مجرمانہ کو تاہی برتنے پر ان افسران پر یا کھلا مقدمہ چلایا جائے یا کورٹ مارشل کیا جائے نمبر تین کہ ایک اعلیٰ اختیاری کورٹ آف انکوائری قائم کی جائے جو اس دور کے مشرقی پاکستان کے حالات کی تفتیش کرے اور اس کورٹ کی تمام تر کارروائی کا کھلا اعلان کیا جائے تاکہ اپنے قومی ضمیر کو مطمئن کیا جائے نمبر چار کہ ان حالات کی ڈپارٹمنٹل انکوائری کی جائے جن میں کہ میجر جنرل رحیم خان جو آج کل پاکستان فوج کے چیف آف جنرل سٹاف ہیں اور جو کہ مشرقی پاکستان میں اپنے زیر کمان انتالیس اڈھاک ڈویژن کی فوج کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے کیسے اور کیوں کر کسی ڈی بریفنگ یا انکوائری کے بغیر اپنے موجودہ اعلیٰ عہدے پر فائز کیے گئے ہیں نمبر پانچ کہ اسی طرح ڈپارٹمنٹل انکوائری پاکستان نیوی کے کمانڈر گل زرین کے بارے میں کی جائے جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ احکامات کے بغیر کھلنا نیول بیس سے اپنے جہاز پی این ایس تیمور کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے نمبر چھ کہ اسی طرح کی ڈپارٹمنٹل انکوائریاں مندرجہ ذیل افسران کے بارے میں کی جائیں lieutenant general Irshad Ahmad Khan commander corps major general Abid Zahid G O C پندرہ division major general B M Mustafa G O C اٹھارہ ڈویژن نمبر سات کے مذکورہ افسران کو محض ریٹائر کر دینا کافی نہیں ہے اگر ان پر اپنے فرائض میں مجرمانہ کوتاہی برتنے یا بزدلی دکھانے کا الزام ثابت ہو جائے تو ان پر مقدمہ چلا کر سزا دی جائے اعجاز نے اپنا کاغذ طے کر کے جیب میں رکھ لیا کمرہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا مگر یوں لگتا تھا جیسے وہاں پہ کوئی زی رو موجود نہ ہو ایک ہو کا عالم تھا کسی جانب سے سانس کی آواز تک نہ آ رہی تھی یہ تو رہے اعلیٰ افسران اعجاز نے کہا میں کہتا ہوں کہ کیا ایک معمولی سپاہی کو بھی عدالت کے سامنے لایا گیا ہے کیا اس سانحے کا سارا بوجھ ہم کروڑوں غریب لوگوں پر ہی ڈال دیا گیا ہے جو اس کی جکڑ سے آج تک آزاد نہیں ہو پائے اور اندھیرے کے گہرے غار میں تدریج گرتے ہی چلے جا رہے ہیں خدارا کوئی آؤ اور ہمیں اس قید سے آزاد کرو کہا جاتا ہے کہ اگر کمیشن کی رپورٹ کو منظر عام پر لا کر اس پر عمل درآمد ہوتا تو فوجی جوانوں کے مورال پر برا اثر پڑ سکتا تھا کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو ایسا سوچتے ہیں میں کہتا ہوں کیا سچ بولنے سے مورال ڈاؤن ہوتا ہے یا کہ جھوٹ کے پردے ڈالنے سے ہوتا ہے سچ بولنے سے تو ساکھ بحال ہوتی ہے اعجاز اپنی رو میں بولتا چلا گیا